اس نے خواب میں دیکھا وہ اس چھوٹے کمرے میں مراد کے سامنے کھڑی ہے آتش تان میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دے رہی ہے دروازے پہ سپاہی آواز لگا رہے ہیں کہ وہ محل سے آئے ہیں مراد حاضر ہو تالیہ قوم کا رہبر قوم کا باپ ہوتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے یہ میری قربانی کا وقت ہے وہ مجھے لینے آئے ہیں مگر تم سے میں اتنا چاہتا ہوں تالیہ کہ تم میرا ایک حکم مان لو مراد سنجیدگی سے کہہ رہا ہے تالیا کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں مگر وہ ایسا بات میں سر ہلاتی ہے جی باپا میں کیا کروں مجھے بتاؤ یہ قربانی تمہیں الوز سنگائی کے لوگوں کے لیے دینی ہوگی تالیہ اور اپنے باپ کی اٹھی گردن اور وکار کے لیے دو گینا آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے ہیں وہ ہاں میں گردن ہلاتی ہے میں یہ چاہتا ہوں تالیہ کہ تم اس کے ہاتھ ہاں میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتا ہے تم ان تمام باتوں کو اپنے اندر راز کی طرح دفن کرو جو تم نے مجھ سے پمبورو کے متعلق سنی تھی آنسو تالیہ کی آنکھ میں ٹھہر جاتا ہے وہ کیوں باپا کیونکہ پمبورو کا باب آج سے بند ہو رہا ہے سلطان مرسل نے ہمیں واپس چاہی محل بلوا لیا ہے اب ہم محل میں رہیں گے اپنی اصلی جگہ پہ تالیہ ایک دم اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتی ہے اور شکار بازوں کا کیا ہوگا ان کو شہزادی کے سپاہی گرفتار کر رہے ہیں مگر ہمیں کوئی نہیں گرفتار کرے گا یہ دستک دینے والے ہمیں محل لے جانے کے لیے آئے ہیں گرفتار کرنے نہیں وہ بے یقینی سے اس کو دیکھتی ہے مگر باپا شہزادی کے سپاہیوں کو کیسے معلوم کہ کون شکار باز ہے کون نہیں کس نے بتائے پمبورو کے لوگوں کے نام انہیں کسی قوم کا رہنما اس کا باپ ہوتا ہے اس کو مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں چند نام دینے کے عوض سوچوں میں محل میں جا کر اپنے ہزاروں لوگوں کی بھلائی کے لیے کتنے کام کر سکتا ہوں اور گاؤں کے لوگ وہ تو قید خانوں میں مر جائیں گے تو وہ خزانہ وہ جو آپ نے لانا تھا اس کا کیا وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی ہے چہرہ سفید پڑ رہا ہے اس کا ذکر اپنے سینے میں دفن کر دو اور میرے ساتھ محل چلنے کی تیاری کرو خزانہ ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا دستک اب مسلسل ہو رہی ہے مراد حاضر ہو بار بار پکارا جا رہا ہے مراد اٹھ کھڑا ہوتا ہے میں ابھی ان کے ساتھ محل جا رہا ہوں سلطان کی خدمت میں پیش ہونے تم دروازہ بند کر لو اور باہر نہ نکلنا اچھا وہ پیار سے اس کے سر کو تھپکتا ہے مگر وہ ایک دم سر جھٹک دیتی ہے مراد اثر لیے بنا باہر کی طرف بڑھ جاتا ہے تالیہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی ہے مراد اسے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے سپاہی اس کو تعظیم پیش کرتے ہیں اور بھگی کی طرف لے جاتے ہیں تالیہ آس پاس دیکھتی ہے قریب میں بہت سے مکان قطاروں میں بنے نظر آ رہے ہیں اور سپاہی ان کے دروازے توڑ توڑ کے اندر سے لوگوں کو نکال رہے ہیں عورتیں ان کے پیر پڑ رہی ہیں بچے رو رہے ہیں مگر وہ ان کے مردوں کو گھسیٹ کے گھوڑا گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں تالیا کی آنکھیں بے بستی سے گلابی پڑنے لگتی ہیں وہ ایک دم بھاگ کے الماری کے پٹ کھولتی ہے اندر چھپی بوتل نکالتی ہے اور بلند کر کے دیکھتی ہے بوتل کے پیندے میں چابی کے دونوں ٹکڑے بیٹھے ہیں اسے معلوم ہے کہ آگے کیا کرنا ہے یہ مشروب پیے بغیر وہ چابی تک نہیں پہنچ سکتی وہ کار کھینچ کے بوتل لبوں سے لگاتی ہے اور مشروب اپنے اندر انڈے لیتی ہے گھونٹ پا گھونٹ مشروب اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ چابی کے دونوں ٹکڑے اس کے لبوں سے آ ٹکراتے ہیں وہ ان کو ہتیلی پہ نکال لیتی ہے اور دلی کو سراخ میں ڈال دیتی ہے ہلکی کلک کے ساتھ چابی جڑ جاتی ہے لمحے بھر کو وہ چمکتی ہے اور پھر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تالیہ زنجیر میں پیروئی چابی کو کلائی میں پہن لیتی ہے اور یہیں خواب ٹوٹ جاتا ہے چیتالیہ جی، یہ کیا کہہ رہا تھا ایڈم جھنجھلایا اس کے پیچھے آیا شہزادی کی سواری جا چکی تھی اور اس بوڑھے سے بات کرنے کے بعد تالیا بے خود سی بازار میں چلتی جا رہی تم یہی رکو میرا انتظار کرو کہہ کے اس نے زیور کی پوٹلی ایڈم کی طرف بڑھائی مگر میں کیسے حکم مانو ایڈم حکم مانو مگر مجھے بتائیں تو صحیح کہ اس آدمی نے کیا کہا وہ ٹھہری اور اس کی طرف گھومی اس کی آنکھیں عجیب ہو رہی تھیں اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ شہزادی یان سفو تھی تو یہ شہزادی تاشا نہیں تھی شہزادی تاشا کوئی نہیں ہے ایڈم شہزادی تاشا کوئی نہیں ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر میں نے خود کتابوں میں اس کا ذکر پڑا ہے چیتالیہ تالیا کی آنکھیں بھیگ گئی وہ میں ہوں ایڈم کا منہ کھل گیا لمحے بھر کو وہ دونوں خاموش کھڑے رہے خیر آپ کا قصور نہیں ہے شہزادی کی سواری دیکھ کے میں بھی چند لمحے کے لیے خود کو شاہی منظر نامے کا حصہ سمجھنے لگا تھا مگر اب وہ جا چکی ہیں آپ واپس آ جائیں ساتھ ہی تالیہ کے چہرے کے ساتھ ہاتھ لہرایا یہ کتنی انگلیاں ہیں آپ بتا سکتی ہیں مگر وہ نہیں سن رہی تھی ابھی جب میں بوڑھے سے بات کر کے ہٹی تو میں نے وہ خواب دوبارہ دیکھا جو جنگل میں دیکھا تھا مگر اس دفعہ وہ مکمل تھا میرے باپا کو وہ لوگ گرفتار کرنے نہیں آئے تھے عزت سے لے جانے آئے تھے اور ہم تاشا کی نہیں شہزادی یان صفو کی بات کر رہے تھے میرا باپ شہزادی کے مظالے میں برابر کا شریک ہے میں کسی لکڑ ہارے کی نہیں بندہ ہارا مراد راجا کی بیٹی ہوں ایڈم بالکل شل کھڑا رہ گیا بکا اس لیے تم یہیں رکو جس گھر سے ہم نے کپڑے چرائے تھے اس میں میرا انتظار کرو میں رات کو تم سے ملنے ادھر آؤں گی ابھی مجھے اپنے باپا کے پاس جانا ہے وہ آگے بڑھ گئی مگر حکم مانو ایڈم حکم مانو اس کے قدم رک نہیں رہے تھے چند ساتیں لگی تھیں اس کو بندہارا کے محل پہنچنے میں کس نام سے خبر کروں شہزادی محل کا پہرے دار معدب انداز میں پوچھ رہا تھا اور تالیہ اوپر دیکھ رہی تھی جہاں محل کی ایک کھڑکی میں وہ شخص کھڑا تھا میرا نام تاشا بنتے مراد ہے شہزادی تاشا کچھ دیر بعد وہ سپاہیوں کی میت میں اندر داخل ہو رہی تھی وسیع سبزہ زار درمیان میں پتھریلی روش آس پاس اونچے برآمدے اور ان کے اوپر مخلوطی چھتیں وہ محل قدیم فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا برآمدہ عبور کر کے وہ محل کے اندر آئے کھلی کھڑکیوں کے باعث راہداریوں میں مناسب روشنی تھی مگر باہر کی نسبت قدرے اندھیرا تھا سپاہی اسے ایک چھوٹے کمرے میں لے آیا جہاں تعویل میز بچھی تھی اور اس کے گرد کرسیاں رکھی تھی اسے وہاں چھوڑ کے پہرے دار غائب ہو گیا تالیا نے کرسی کھینچی مگر بیٹھی تو چونک گئی کرسی کی گدی ایسی نرم جیسے وہ ہوا پہ بیٹھی ہو اس نے میز کی لکڑی پہ ہاتھ پھیرا ملائم اور چمکدار اس سے تو خوشبو بھی آتی تھی نے تحیر سے نظریں گھمائیں بظاہر وہ ملیشیا کے اچھے گھروں کے جیسا ایک سٹنگ روم ہی تھا مگر ہر شے مختلف تھی پہرے داروں نے ایک دم دروازہ کھولا تو وہ چونکی راجہ مراد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا تھا ایک ہاتھ کمر پہ بندھا تھا اور دوسرا پہلو میں گرا تھا پیروں تک آتی شاہی پوشاک گردن میں موتیوں کی مالا سر پہ کپڑے کی ٹوپی اس سے نکلتے لمبے بال جو کندھوں کو چھوتے تھے اس کی نظریں اوپر اٹھتی مراد کے چہرے پہ آن رکی وہ دبلا پتلا چہرہ تھا قدرے سانولا جیسے دھوپ میں رنگ سڑ گیا ہو وہ ادھیڑ عمر مگر چھریرے بدن کا توانا مر تھا آنکھیں بالکل تاگیا کے جیسی تھیں سیاہ اور گہری مگر ان میں کچھ تھا جو تالیا کی روشن آنکھوں میں نہ ہوتا تھا ایک تپش ایک چپتا ہوا تاثر جیسے ان آنکھوں کے ذریعے مراد دوسروں کے اندر تک اتر جاتا انہی آنکھوں سے وہ تالیہ کو دیکھ رہا تھا اس کا دل زور سے دھڑکا باپا لب پھڑ پھڑائے عجیب میں کان کی سانداز تھا خون کے رشتے کی کشش جذباتیت کچھ بھی محسوس نہ ہوا یہ وہ مراد نہیں تھا جس کو وہ خوابوں میں دیکھتی تھی غریبوں کے لیے لڑنے والا ایک ہیرو جس کے لوگوں کے لیے وہ خزانہ ڈھونڈنے نکلی تھی یہ تو کوئی اور تھا اس شخص کے ساتھ تو طاقت اور دولت کے جن یوں چپکے تھے کہ ان سے ڈر لگتا تھا ملون آسیب زدہ میں میں تالیہ ہوں اس نے پھر پکارا وہ خاموشی سے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورے گیا پانچ روز پہلے میں چابی لے کر چلی گئی تھی اور ایک دوسری دنیا میں کئی سال گزارنے کے بعد میں پانچ روز پہلے ہی واپس بھی آ گئی تھی یہ پانچ دن میں نے سلطنت ملاقہ کے جنگلوں میں بھٹکتے گزارے بد وقت یہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ آپ بندہ ایک دم مراد اس پہ جھپٹا اور اس کی گردن زور سے دب پوچھی تالیا کا سانس لمحے بھر کو بند ہو گیا اسے لگا وہ اسے مار دے گا مگر مراد نے ایک جھٹکے سے اس کو موڑا اس کے بال ہٹائے اور گردن کی پشتے کی وقت کی مہر پھر گہری سانس لی گرفت ڈھیلی کیا اور اسے سیدھا کیا تالیا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تو اس نے رکی سانس بحال کی چند لمحے خاموشی میں گزر گئے کتنے سال وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تو لب ہلتے ہوئے بھی نہ محسوس ہوتے تھے سترہ وہ ابھی تک دہلی ہوئی تھی کون سا زمانہ تھا چھ سو سال بعد کا تب دنیا کیسی تھی وہ سوال در سوال کر رہا تھا تالیہ نے ایک پل کے لیے اعتراف میں دیکھا اس سے بہت مختلف بہت الگ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیا تمہاری شادی ہوئی بچے ہیں اس کا انداز میں کان کی سا تھا بس اس کو دیکھ رہا تھا کوئی اپنائیت محبت کچھ بھی نہیں ہماری دنیا میں اتنی جلدی شادیاں نہیں ہوتی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اس قدیم دیوان خانے میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے مگر درمیان میں گویا صدیوں کا فاصلہ تھا دو دنیاؤں کی دوری تھی اچھی بات ہے کہ تمہیں اس دنیا نے زنجیر نہیں کیا تم آزاد ہو ان الفاظ میں کوئی سرد پن سا تھا جو تالیہ مراد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتا ہوا محسوس ہوا وہ پھیکا سمجھ کر آئی بے شک میں آزاد ہوں مگر مجھے وہ چابی واپس جانے کے لیے تم نے اپنا نام غلط بتایا کیوں وہ اس کی نہیں سن رہا تھا کیونکہ کوئی یقین نہ کرتا کہ میں تالیہ ہی ہوں پانچ دن میں اتنی بڑی کیسے ہو گئی اس لیے میں نے خود کو تاشا کہلوایا اور تاشا کون ہے میری تو کوئی دوسری بیٹی نہیں تھی تاشا اس دنیا میں میرا نام تھا مجھے وہاں سب یہی کہہ کر پکارتے تھے جو منہ میں آیا بولے گئی اور کیا تمہیں خزانہ ملا تالیہ نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی نہیں اچھی بات ہے کیونکہ میں نے بھی خزانے کا خیال دل سے نکال دیا ہے وہ سپاٹ تھا بالکل سپاٹ بابا میں چاہ رہی تھی کہ مجھے وہ چابی میں خادم اعلیٰ کو حکم دے رہا ہوں تمہارے لیے خوابگاہ اور شاہی لباس تیار کر دے گا تم آرام سے رہو اور خوب کھاؤ پیو تم بندہ ہارا کی بیٹی ہو تمہیں بندہ ہارا کی بیٹی جیسا لگنا چاہیے اور بس راجہ مراد انہی تیز قدموں سے باہر نکل گیا جن سے وہ آیا تھا دروازے پہرے داروں نے کھولے اور اس کے جانے کے بعد بند بھی کر دیے وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی ایسا سکوت اور خاموشی جیسے وہ کسی سونے سے بنی قبر میں ہو ایک دم وہ بھاگ کے کھڑکی کی طرف لپکی اور پردہ ہٹایا نیچے محل کے سبزہ زار پہ پہرے داروں اور ملازموں کی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی حالم آنکھوں نے فوراً سے اکابی انداز میں سارے احاطے کا جائزہ لیا محل کے گیٹ کس طرف ہیں پہرے دار کتنے ہیں اور کہاں ہیں فرار کے کتنے رستے ہیں ممکنہ ہتھیار سیکیورٹی جھول کیا میں ایک قید سے نکل کے دوسری میں آ گئی ہوں ذہن میں کوئی بار بار پوچھ رہا تھا بازار کی گلی کے دونوں اعتراف دکانوں پہ گاہکوں کا رش لگا تھا ایڈم زیور کی پوٹلی لباس میں چھپائے لوگوں کے درمیان آگے بڑھتا جا رہا تھا ادھر ادھر دیکھتا چکنا اور محتاط سا لٹو کی شکل والا ہیڈ سر پہ پہن رکھا تھا سو چہرہ مکمل طور پہ واضح نہ تھا چند موڑ مڑے تو ایک دکان کا دروازہ کھلا نظر آیا ایڈم کے قدم اسی جانب اٹھ گئے وہ بڑا سا ہال تھا اندر جگہ جگہ مشلیں روشن تھی دور دور تک میزیں بچھی نظر آ رہی تھی جن پہ بیٹھے لوگ بے فکری سے باتوں میں مصروف کہوا پی رہے تھے اور کھانے کھا رہے تھے ایڈم کی اٹکی سانس بحال ہوئی یہ کوئی سرائے تھی یا شاید کہوا خانہ اس نے کندھوں کو اکڑایا اور اندر داخل ہو گیا آگے ایک آدمی چل رہا تھا ایڈم کے حلیے جیسا حلیہ بنائے وہ کندھے پہ ایک تھیلا اٹھائے ہوا تھا ایڈم نے دیکھا کہ اس نے تھیلا ایک میز پہ دھرا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا پھر چٹکی بجائی اور اندرونی دروازے سے نکلتے لڑکے کو دیکھ کے انگلیوں کی وی دکھائی ایڈم اس کے انداز کی نکالی کرتے ایک دوسری میز تک آیا اور اسی طرح بیرے کو انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی لڑکا ایسے بات میں سر ہلا کے اندر چلا گیا اندر غالباً کہوے خانے کا باورچی خانہ تھا اب ایڈم نے احتیاط سے قریب و جوار میں بیٹھے افراد کا جائزہ لیا لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے بے فکری سے باتیں کر رہے تھے کوئی ہنس رہا تھا کوئی سنجیدگی سے کچھ سنتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا زبان وہی انجان سی تھی تھوڑی دیر بعد بیرا ان کے لیے الگ الگ کھانا لے آیا پہلے تھیلے والے کے سامنے تشت سجائی پھر ایڈم کے پاس آیا اور ایک سوپ کا پیالہ اور ایک مشروب کا گلاس سامنے رکھا پیالے میں دھاتی چمچ رکھا تھا جس سے ایڈم نے سوپ چکھا مچھلی کا سا ذائقہ آیا مگر برا نہیں تھا وہ چمچ بھر بھر کے پینے لگا کنکیوں سے اس نے دیکھا کہ تھیلے والے کسی کی آواز دینے پہ پیالہ چھوڑ کے اٹھ گیا ہے دور تین چار افراد کا ایک گروہ بیٹھا تھا جو ہنس کے اونچے نعروں سے اس کو خوش آمدید کہہ رہے تھے تھیلے والا ہنستے ہوئے جواب دیتا باری باری ان سے ہاتھ ملانے لگا شاید کوئی پرانے دوست تھے ایڈم نے سوپ درمیان میں چھوڑا تیزی سے اٹھا اور اس کی میز کے قریب سے گزرتے گزرتے اس کا تھیلا اٹھا لیا پھر پیچھے دیکھے بنا تیزی سے باہر نکل گیا اتنے رش میں کسی نے اسے نہیں دیکھا گلی میں جاتے ہی اس نے ایک طرف سر پر دوڑ لگا دی وہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا یہاں تک کہ مکانوں والی اسی گلی میں آ پہنچا جہاں ایک مکان میں صبح انہوں نے لباس تبدیل کیا تھا ایک درخت تلے رک کے گہرے گہرے سانس لیتے اس نے گردن موڑ کے دیکھا کوئی اس کا تعقب نہیں کر رہا تھا اے میرے اللہ تعالیٰ ایڈم نے بے چارگی سے اوپر دیکھ کے شکوا کیا اس چوری کا گناہ آپ کو چیتالیا کے سر ڈالنا ہوگا انہوں نے ہی مجھے ایسے کام کرنے کی ترغیب دی ہے پھر کانوں کو باری باری چھو کے استغفار پڑا اور تھیلا کھولا دن کی روشنی اتنی تھی کہ وہ بآسانی اندر جھانک سکتا تھا اور اندر جھانک کے اسے جھٹکا لگا اس میں چند سکوں کے علاوہ قلم دوات اور کاغذات کا ایک بنڈل رکھا تھا مزید کوئی پیسے نہ تھے ایڈم نے کاغذ نکال کے دیکھے وہ ذرا سخت مادے کے بنے قدرے سردی مائل سفید تھے پہلے صفحے پہ چند الفاظ لکھے تھے اس نے پڑھنے کی کوشش کی بنگا رایا ملاو ملے گل ختمی بنگا رایا ملایو اس نے اچھن سے دہرایا یہ نام اس نے کہاں سنا تھا بنگا رایا گل ختمی ملیشیا کا قومی پھول تھا مگر یہ نام کچھ سنا سنا لگ رہا تھا اور پھر ایک جھماکے سے سے یاد آیا بنگا رایا ملایا تاریخ کی ایک کتاب تھی جو اسکول کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی وہ مرسل شاہ کے عہد میں لکھی گئی ایک تاریخی داستان تھی جو شہزادی تاشا پسونا کی زندگی پہ مبنی تھی اس میں اس دور کے حالات کا بھی تذکرہ تھا مگر یہ داستان ایڈم نے کبھی نہیں پڑھی تھی اسکول میں اس نے آپشن میں چھوڑ دی تھی اور شہزادی تاشا کا جتنا ذکر اسے معلوم تھا وہ ساتھ والے کلاس فیلوز کی زبانی سے سن رکھا تھا بنگا رایا ملاو پڑھنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی البتہ دوسری تاریخی کتب اس نے ڈھیروں کی تعداد میں پڑھ رکھی تھی از عبداللہ بن ابو بکر ساتھ لکھنے والے نے اپنا نام درج کر رکھا تھا مگر آگے تمام صفات کورے تھے ابھی اس نے کتاب تحریر کرنا شروع نہیں کی تھی تو سرائے والا آدمی کوئی لکھاری تھا یا مورا اور اس کو لوگ جانتے پہچانتے تھے تبھی چند لمحوں میں وہ لوگوں میں گھر گیا تھا مگر ایڈم الجھا بنگا رایا ملاو کے مصنف کا یہ نام نہ تھا اس کا نام کوئی اور تھا مگر شاید اسے یاد کرنے میں غلطی ہو رہی ہو خیر اس نے تھیلا کندھے پہ چڑھا لیا تھیلے کا لمبا سا اسٹریپ تھا جس کو کندھے پہ پہنو تو تھیلا پہلو میں آ گرتا تھا ایڈم نے سکے جیب میں رکھے ہیڈ سر پہ درست کی عرب کے قدرے اعتماد سے ایک طرف کو چل دیا صبح اس قدیم احاطے پہ بھی پھیلی تھی برامدے میں بنی طویل جیل کی سلاخوں کے ساتھ کچھ قیدی کھڑے تھے کچھ نیچے بیٹھے تھے وان فاتح بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا دو آدمی قیدیوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے دونوں اس جیل کے پہرے دار بھی تھے ایک کی بغل میں تھیلا لٹکا تھا جس میں کھانے کا سامان تھا وہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ایک گیند جیسی سفید چیز نکالتا اور ایک ایک قیدی کو دیتا آگے بڑھتا جاتا قیدی جھپٹ کے اسے تھامتے اور دانتوں سے کترنے لگتے دوسرا پہرے دار کوڑا لہراتا اس کے پیچھے آ رہا تھا عجیب خوف اور حیبت تھی اس کے انداز میں قیدی سر جھکائے اپنے اپنے توشے تھامتے اور فٹافٹ کھانے لگتے فاتح خاموشی سے کوڑے والے کا کوڑا دکھ رہا تھا یہ کس کے لیے تھا بھلا دفتن پہرے دار فاتح سے چند قدم کے فاصلے پہ آ رکا وہاں ایک سنہری بالوں والا قیدی بیٹھا تھا وہ البینو تھا پیدائشی بہت گورے سنہرے بالوں والے لوگ چہرے پہ ناراضی اور لاتال کی تھی پہرے دار نے کھانا اس کی طرف بڑھایا اور ابھی البینو نے ہاتھ بھی نال اٹھایا تھا کہ اس نے کھانا گرا دیا وہ البینو کے قدموں میں مٹی پہ گر گیا جہاں فاتح بے یقین رہ گیا وہاں سارے میں خاموشی چھا گئی سب مڑ مڑ کے دیکھنے لگے البینو کا چہرہ سرخ پڑ گیا اسے کھاؤ پہرے دار گرج کے بولا مگر البینو بس اسے غصے سے دیکھے گیا پہرے دار دوبارہ چلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا کوڑے والا آگے آیا اور کوڑا لہرا کے البینو کے بازو پہ مارا البینو نے آنکھیں بند کر لی لبوں سے کراہ نکلی مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا اب ایک پہرے دار اس کو مار رہا تھا دوسرا چلا چلا کے گرد آلود کھانا کھانے کو کہہ رہا تھا مگر البینو خاموشی سے مار کھاتا رہا قیدیوں کی گردنیں وان فاتح کی طرف گھومنے لگی نیا آنے والا جری مرد سے سب میں ممتاز لگتا تھا یقیناً شجا بھی ہوگا شاید وہ اس مظلوم کو اس سے بچائے وہ سب کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر رہا تھا مگر خاموش بیٹھا رہا بوڑھے کے بازو سے خون رسنے لگا تو پہرے دار اسے چھوڑ کے آگے بڑھائے باقی قیدیوں میں کھانا تقسیم ایک سفید گیند فاتح کی طرف بھی بڑھائی جو اس نے تھام لی ارد گرد بیٹھے لوگ مایوسی سے واپس اپنے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے ان کو امید تھی کہ وہ پہرے دار کو دو لگائے گا ان کا ہاتھ رکے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا وان فاتح خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا نظریں اب بھی چاروں اعتراف کا جائزہ لے رہی تھی بالکل خاموشی سے ملاکا شہر میں سمندر کنارے چھوٹی چھوٹی سب پہاڑیاں بنی تھیں جن میں سے ایک کی چوٹی پہ بندہ ہارا کا وہ خوبصورت محل واقع تھا مخروطی چھتوں سے مزین وہ لکڑی کا بنا محل تھا اور اس کے ہرے بھرے سبزہ زاروں میں شاہی پہرے دار پیرا دیتے دکھائی دے رہے تھے ایک اونچی کھڑکی میں تالیا مراد کھڑی نظر آ رہی تھی سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے وہ نیچے جھانک رہی تھی اس کے تو اتنے لمبے بال بھی نہ تھے جو کھڑکی سے گرا کے اس کی سیڑھی بن جاتے اور اسے آزاد کر دیتے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ مڑی اور پردہ تیزی سے بند کر دیا اب کمرے میں روشنی قدرے کم ہو گئی تھی یہ وہی دیوان خانہ تھا جس میں کچھ دیر پہلے وہ راجہ مراد سے ملی تھی دستک پھر سے ہوئی آ جاؤ یار وہ سستی سے بولی پھر فوراً آواز کو باروب بنایا آ جاؤ کندھے سیدھے کیا اور گردن کڑا لی دروازے کھلے اور ایک ملے لڑکی اندر داخل ہوئی چوٹی بنائے روایتی لباس کو زرد اور سرمئی رنگ میں پہنے یونیفارم ہو وہ سامنے آئی اور سر جھکا کے سلام کیا سلام شہزادی ہاں بولو لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں وہ کوئی کنیز لگتی تھی آقا نے مجھے آپ کی خدمت پہ معمول کیا ہے میرا نام شریفہ ہے آج سے میں آپ کی خاص خادمہ ہوں اچھا اس نے بے نیاسی سر کو خم دیا مجھے آپ کے لباس کا ناپ لینا ہے آج آپ مہمان خانے میں رہیں گی صبح تک ہم آپ کے لیے پوشاک تیار کروا دیں گے ہاں ٹھیک ہے لے لو ناپ اس نے ابرو اچکا کے بظاہر لاپرواہی سے کہا کنیز پلٹی اور کسی کو اشارہ کیا ایک لمبی قمیض اور ٹوپی والا تائزیان خواجہ سرا غلام اور دو کنیزیں اندر آئیں ان کے ہاتھوں میں ناپ کے فیتے مختلف اوزار اور چند ایک تھال تھے جن پہ طرح طرح کے رنگوں کی ریشم کی تہ لگی تھی کسی میں زیورات کسی میں موتی تالیا نے ایک نظر دیوار پہ لگے بیزوی آئینے کو دیکھا جس کے کناروں پہ سنہری کام ہوا تھا تالیہ کا عکس اس میں صاف نظر آتا تھا اس کے چہرے پہ بے چینی اور آنکھوں میں ناخوشی تھی عجیب سی اداسی اور پریشانی یہی سب وہ چاہتی تھی نہیں محل شہزادیوں والی زندگی زیور مگر یہ سب پا کر بھی اسے سب سے زیادہ فکر کس کی تھی اس کی جسے وہ پنجرے میں چھوڑ آئی تھی وہ جس کے ہاتھ بندھے تھے وہ جس کی زنجیریں کھول کے وہ اسے آزاد نہیں کر سکی وہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ وہ یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ رہو کب کہے گا وہ یہ اس نے بازو اٹھا دیا اور آنکھیں بند کر دی اس کی خدمت پہ معمور غلام اور کنیزیں جھٹ پٹ اس کا ناپ لینے لگے میرے ساتھ رہو تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے وہ آواز وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی بازار میں وہی معمول کی گہما گہمی لگی کافی لوگ آ جا رہے تھے بول بھی رہے تھے مگر ویسا شور اور آوازیں نہ تھی جو اپنے زمانے میں ایڈم نے بازاروں میں سنی تھی ٹی وی کا شور ٹریفک کی آوازیں ملاقہ کا قدیم شہر ان سب سے پاک تھا وہاں ایک خاموشی سی تھی مقدس پرسکون خاموشی جس کو گھوڑے کے ٹاپوں کی چاپ یا بھگیوں کے پہیوں کی آوازیں بھی زائل نہ کر سکتی تھی ایسے میں ایڈم غور سے تمام عمارتوں کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا لٹو کی شکل کا ہیڈ سر پہ تھا اور چوری شدہ تھیلا کندھے پہ وہ ایک ایک دوراہے پہ رکتا اور پھر اندازے سے ایک طرف بڑھ جاتا رات وہ کس طرف سے بھاگتے ہوئے شہر سے باہر گئے تھے اس کی اچھی یاداشت کو سچ شکر کچھ بھولا نہیں تھا ایک موڑ مڑا تو بے اختیار لبوں سے اطمینان بخش سانس خارج ہوئی سامنے ہی اس وسیع احاطے کا گیٹ تھا جس کے اندر وان فاتح تھا ایڈم ٹھہر گیا ادھر ادھر دیکھا یہ بازار کا ہی علاقہ تھا رہائشی علاقہ نہ تھا یہاں گلی میں ایک ہی چائے خانہ بنا نظر آ رہا تھا وہ تیزی سے اس طرف بڑھ گیا اس چائے خانے میں بیٹھ کے وہ آسانی سے اس احاطے پہ نظر رکھ سکتا تھا وان فاتح کے قریب پہنچ کے ہی اس کے اندر توانائی بھر گئی تھی وہ احاطہ دراصل ابو الخیر نامی امیر تاجر کی حویلی کے گرد بنا تھا اور برآمدے میں تعمیر شدہ طویل جیل اس کی ذاتی ملکیت تھی جہاں فاتح سمیت بہت سے دوسرے انسان قید تھے رات بھر وہ اندر مقید رہتے اور دن بھر وہ مشقت کرتے صبح سلاخ دار دروازے کھول دیے گئے اور پہرے دار قیدیوں کو قطار کی صورت باہر نکال لائے ہر قیدی کے پیروں اور ہاتھوں میں لمبی سنجیر بندی تھی اتنی لمبی کہ وہ ہاتھ پیر ہلا کے کام کر سکتا تھا اتنی چھوٹی کہ وہ تیز بھاگ نہ سکتا تھا پہرے دار دو قیدیوں کو اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئے اور جب واپس آئے تو وہ دونوں ان کے ہمراہ نہ تھے جانے ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا باہر سڑک پار ایک اونچی عمارت بنائی جا رہی تھی جس کے پاس لکڑی گارے مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے قیدیوں کو وہاں تعمیراتی کام کرنا تھا باہر آتے ہی تمام قیدی روز کی روٹین کے مطابق اپنے اپنے کام میں جت گئے فاتح بھی انہی لمبی زنجیروں میں بندھا تھا جینز گھٹنوں سے پھٹ گئی اور سفید شرٹ شدید گدلی ہو چکی تھی شیف بھی پانچ روز کی بڑی ہوئی تھی دوسرے غلاموں کی پیروی میں وہ بھی خاموشی سے کام کرنے لگا دھوپ تیز تھی اور زنجیروں کے باعث چلنے میں مشکل پیش آتی تھی مگر اس نے گارے کا تھال سر پہ رکھا اور اس طرف لے جانے لگا جہاں دوسرے قیدی آ رہے تھے سورج سوا نیزے پہ پہنچا تو فاتح سڑک پہ چلتے لوگوں سے بے نیاز کھڑا ایک دیوار پہ گارا لیپتا دکھائی دے رہا تھا دھوپ بہت تیز تھی وہ بار بار آستین سے پشانی پہ آیا پسینہ پونچھتا سڑک کنارے وہ لوگ دیوار تعمیر کر رہے تھے ادھر ادھر اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا کوئی پہرے دار آ کے کمر پہ چھڑی رسید کرتا قریب میں ایک خوانچہ فروش اپنی رہڑی دھکیلتا آ رہا تھا جب وہ فاتح کے قریب پہنچا تو کسی گاہک نے اسے روک لیا وان فاتح اپنے ساتھ کھڑی رہڑی سے بے نیاز دیوار پہ ہاتھوں سے گارا لگا رہا تھا سر سرگوشی پہ اس کے ہاتھ ٹھٹک کے رکے چونک کے مڑنے لگا مگر گارڈز دیکھ رہے ہیں سر میری طرف مت گھومے اپنا کام کریں فاتح نہیں گھوما بس آہستہ سے اثر نو گارا ملنے لگا پھر اسی آہستگی سے رخ ذرا سمور لیا اب اسے کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریڑھی کے ساتھ سر جھکائے ہیٹ پہنے وہ معزز سا دکھائی دیتا آدمی ایڈم ہی تھا تم ٹھیک ہو وہ لب ہلائے بغیر بولا دل کو سکون سا ملا تھا جی سر مگر آپ ٹھیک نہیں ہیں ایڈم سر جھکائے منہ میں بولتا ریڑھی کی ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ رہا تھا اور تالیہ اس نے اپنے متعلق سوال نظر انداز کیا آہ چالیہ ایڈم نے گہری سانس بھری وہ بھی ٹھیک ہیں بلکہ سب سے زیادہ تو وہی ٹھیک ہیں تم الور سنگائی کیوں نہیں گئے تمہیں مراد کو ڈھونڈنا تھا فاتح اب جھک کے تھال سے مزید گارہ ہاتھوں پہ اٹھا رہا تھا انداز میں ناخوشی تھی ہم شہر سے باہر تک گئے پھر چیتالیہ ہمیں واپس لے آئی وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی بے وقوف خفکی سے سر جھٹک کے سیدھا ہوا اور پتھروں کی تہ پہ گارا بھرا ابھی کہاں ہے وہ صبح ہم نے گھر سے کپڑے ادھار لے کر پہنے تھوک نگل کے کہا اور پھر ہم بازار آ گئے وہاں سے وہ مجھے رات میں ملنے کا کہہ کے بندہارا کے محل چلی گئی وہ محل کیوں چلی گئی ایڈن نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کے فاتح کو دیکھا جس کا یہاں سے نیم رخ نظر آتا تھا وہ سنجیدہ صورت بنائے گارے کی کی تہ تہ پہ پتھروں لگا رہا تھا پسینے سے بھیگے بال شکن آلود پیشانی پہ جمے تھے وہ دراصل بات یہ ہے کہ ایڈم نے تھوڑی کھجائی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہ بات کہے چیتالیہ کو ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ خود ہی دراصل شہزادی تاشا ہیں گارا لیپتے وان فاتح کے ہاتھ تھم گئے بالکل ساکت جی یہ سچ ہے سر اس کی خاموشی پہ ایڈم کا حوصلہ بڑھا وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم پڑھتے تھے جن کے بارے میں بنگا رایا ملائیو لکھی گئی تھی وہ دراصل چیتالیہ ہی ہیں وہی بندہارا کی بیٹی ہیں اور وہ فاتح سر جھکا کے ایک دم ہنس پڑا ایڈم کے الفاظ منہ میں رہ گئے اس نے محل کی طرف جانے سے پہلے تمہیں کہا کہ وہ شہزادی تاشا ہے اور تم نے یقین کر لیا محظوظ انداز میں سر جھٹکا تو ایڈم کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے سر واقعی وہ this is Talia for you Adam وہ بد وقت مسکراہٹ دبا کے دیوار پہ گیلی مٹی لیپ رہا تھا وہ ایک کون آرٹسٹ ہے وہ کہانیاں گھڑتی ہے شی لائز لیونگ اس نے تم سے مذاق کیا ایک کہانی گھڑ دی اور تم نے یقین کر لیا تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے میں نے کہ وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے نہیں سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں وہ واقعی وہ جہاں بھی جا رہی ہوگی وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوگی تھوڑی عقل استعمال کرو اس کو عادت ہے تمہارے ساتھ مذاق کر کے تمہیں شرمندہ کرنا خوانچہ فروش اب ایڈم سے مایوس ہو چکا تھا جو ہر چیز کو مسلسل الٹ پلٹ کے دیکھے جا رہا تھا مگر خریدنے کی بات نہیں کرتا تھا تنگ آ کے وہ اپنی ریڑھی دھکیلنے لگا پہرے دار دور کھڑے نگرانی کر رہے تھے ایڈم نے بے بسی سے اعتراف میں دیکھا یہاں کھڑے رہنے کا جواز چھوٹ رہا تھا سر وہ واقعی میں شہزادی تاشا ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی وہ مراد کو ڈھونڈو الور سنگائی جاؤ اور چابی لے کر آؤ اور اگر مراد قید میں ہے تو اس قید خانے کا پتہ لگاؤ فاتح کام میں مصروف تھا ایڈم کے پاس اب آگے بڑھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا تھال خالی ہوا تو فاتح نے زنجیر والے ہاتھوں سے اسے اٹھاتے ہوئے پیچھے دیکھا ایڈم اب وہاں نہیں تھا بھی اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی کر دیتی ہے دبا کے کے سر جھٹکا تھال اٹھائے آگے بڑھ گیا کی کی ساتھ ہی ملاقہ شہر ساری مشلیں اور کندیلے بچھتی گئیں مسجدوں سے گھروں کا رخ کرنے کے بعد لوگوں نے دروازوں کے کنڈے چڑھا لیے اور کھڑکیوں کے پردے گرا دیے شہر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا اوپر تاروں سے جھلملاتا ملاتا آسمان البتہ خوب خوب روشن تھا ایسے میں چند مکانوں کے عقب میں ایک درخت تلے ایڈم بیٹھا تھا تھیلے کو سینے سے لگائے وہ احتیاط سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گرد و نوا میں دیکھتا تھا رات کے اس پہر سب کچھ سنسان اور خاموش تھا ایڈم پیچھے سے نسوانی سرگوشی ہوئی تو وہ اچھل ہی پڑا پھر تالیا کو دیکھ کے جان میں جان آئی وہ صبح والے لباس میں تھی مگر سر پہ لٹو والا ہیڈ تھا ایڈم نے چہرے پہ خفکی تاری کی کہاں تھی آپ دبی دبی آواز میں پوچھا میں اپنے بابا کے پاس گئی تھی راجا مراد میرے باپا ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی اداس بھی لگ رہی تھی سنہری بال جوڑے میں تھے اور چند لٹے گالوں سے ٹکرا رہی تھی ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا آپ مذاق تو نہیں کر رہی نا نہیں میں تو کامیڈین ہوں میری زندگی میں تم سے مذاق کرنے کے علاوہ دوسرا کام کون سا رہ گیا ہے اس کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بچھی ایڈم خفیز سا ہوا نہیں میرا مطلب ہے میں کیسے یقین کروں کہ آپ ایک دم سے شہزادی نکل آئی ہیں ہاں کل تک تو آپ لکڑ ہارے کی بیٹھی تھی اور آج بندہ ہارا کی تالیہ نے گہری سانس لی دیکھو ایڈم آرام سے سمجھانے لگی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق نوازتا ہے کسی کو کچھ کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے صرف کھوپڑی سے نوازا ہے اور اندر دماغ کے نام پہ جو بھی دیا ہے نا وہ پہلے ہی بہت تھوڑا ہے اس زیادہ زور دو گے تو خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا سچپ کر کے میری بات سنو ٹون بدل کے غرائی تو ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اچھا مان لیا آپ ہی شہزادی ہیں بھویں اکٹھی کر کے ناراضی سے بولا تو پھر شہزادی تاشا پہ اتنے دن سے غصہ کیوں کر رہی تھی کیونکہ میں اپنے خواب کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکی تھی جس شہزادی کو اس میں ظالم کہا جا رہا تھا وہ یان سوفو تھی شہزادی تاشا کوئی نہیں تھی میرے باپا سلطان مرسل کی پھوپھی زاد ہیں سلطان مرسل کے والد کی حکومت میں ان کو شہر بدر کر دیا گیا تھا وہ الور سنگائی نامی گاؤں چلے گئے اور وہاں باغیوں کی ایک تنظیم بنا لی جس کا نام پمبورو تھا وہ سلطان کی پالیسی سے نالا تھے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے مگر جب سلطان مر گیا اور اس کا بیٹا مرسل سلطان بن گیا اور اس کے بندہ ہارا اور شہزادی یان سفو نے مل کے پمبورو کے لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے گھر اجاڑے تو باپا نے اپنے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور بندہ ہارا کے ساتھ مل گئے یوں بندہ ہارا نے ان کو دوست سمجھ کے مرسل سے معافی دلوا دی اس کے بعد باپا نے مرسل شاہ پہ جانے کون سا جادو کیا کہ باپا کے کہنے پہ مرسل نے پچھلے بندہ ہارا کو بھی پھانسی چڑھا دیا اور باپا کو بندہ ہارا کی گدی دے دی اب شہزادی یان سفو بابا کی دشمن ہو گئی ہیں چند دن بعد اس کی سلطان مرسل سے شادی ہو رہی ہے مگر مجھے لگتا ہے مرسل شاہ اپنی شہزادی سے زیادہ میرے باپا کے زیر اثر ہے بڑے کوئی ولن ہیں آپ کے باپا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس پہ گئی ہیں پھر تالیہ کے گھور کے دیکھنے پہ گہری سانس لی خیر ہمیں ان کی لڑائیوں سے کیا آپ یہ بتائیں آپ کے باپا چابی دے رہے ہیں یا نہیں یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے وہ ڈپٹ کے بولی اور سارے دن کی رودات سنا دی اندھیرے میں درخت تلے کھڑے وہ دو ہیولے لگتے تھے جو دبی سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے یعنی راجا مراد آپ کو اسی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چابی کے بارے میں کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ ساری بات سن کے سوچتے ہوئے بولا وہ عجیب انسان ہے ایڈم شاطر چلاک اور بہت ہوشیار ہمیں ان سے چھپا کے پلان کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ باہر کیسے نکلی محل سے چھتے پھلانگنا اور دیواریں کودنا آتی ہیں مجھے ناک سے مکھی اڑائی تو اب آپ محل میں رہیں گی قدرے رشک سے اسے دیکھا ہاں تم ابھی کسی سرائے میں رہ لو میں تمہارے لیے سکے لائی ہوں اس نے ایک پوٹلی سی ایڈم کی طرف بڑھائی ایڈم نے جلدی سے وہ تھام لی یہ تو بھاری ہے خیر اب تو آپ کے پاس کافی دولت آ گئی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے بامشکل ایک کمرے سے نکال کے لائی ہوں کسی کو اپنی طرف سے مشکوک بھی تو نہیں کر سکتی نا پھر ٹھہر گئی اور غور سے دیکھا ایڈم تھیلے میں پوٹلی ڈال رہا تھا یہ تم نے کہاں سے لیا دکھاؤ مشکوک انداز میں بولی تو اس نے جھٹ تھیلا کھول کے دکھایا ایک سرائے میں بیٹھے کسی آدمی سے چرایا ہے وہ بنگا رایا ملایو کے نام سے کتاب لکھ رہا تھا مگر پیسے وغیرہ نہیں تھے اس کے پاس کنگال رائٹر ہم مایوسی سے کورے صفحے نکال کے دکھایا اور واپس اندر ڈال دیے پھر یاد آیا میں آج ملا فاتح صاحب سے تالیا چونکی واقعی جی جی تالیا ان کو ساتھی قیدیوں سمیت اس احاطے کے باہر والی دیوار کی تعمیر کا حکم ملا ہے وہ وہیں تھے میں نے ان سے بات کی ان کو یہ سب تالیہ کی طرف شرمندہ سا اشارہ کیا بھی بتایا یہ سب کیا یہی کہ آپ ہی شہزادی تاشا ہیں اچھا اس نے گردن ذرا اکڑاتے ہوئے نزاکت سے لٹ سے انگلی پیچھے کی تو کیا کہا انہوں نے سرسری سا پوچھا یہی کہ آپ تو پیدائشی چور ہیں اور ماشاء اللہ سے جھوٹی کہانیاں گھڑنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے اس لیے یہ بھی کوئی کہانی ہی ہے جو آپ نے مجھے فیڈ کر دی ہے اور بہتر ہے کہ میں آپ کی بات کا یقین نہ کروں اور الور سنگائی جا کر لکڑہارے مراد کو ڈھونڈوں اس سے چابی لوں اور ہم تینوں واپس چلے جائیں ان کو لگتا ہے میں آپ کی من گھڑت کہانیوں پہ جلدی اعتبار کر لیتا ہوں کیونکہ میں کتابیں جو بہت پڑھتا ہوں ادھر اس کی بات ختم ہوئی ادھر دانتوں پہ دانت جمائے تالیا مراد کا چہرہ مارے غصے کے سیاہ پڑتا گیا ہم ان کو احسانوں کی پہچان کبھی بھی نہیں تھی اور پیر پٹخ کے اٹھ گئی ایڈم نے ہڑ بڑا کے پکارا آپ جا رہی ہیں تو پھر اب ہم کہاں ملیں گے کل صبح احاطے کے سامنے وان فاتح کے ساتھ میرا انتظار کرنا روشنی ہونے کے پورے گھنٹے بعد میں تم سے ادھر ہی ملوں گی وہ مڑے بغیر بولی اور آگے بڑھ گئی ایڈم ارے ارے کرتا رہ گیا مگر وہ اندھیرے میں گم ہو چکی تھی ایڈم نے بے بسی سے ادھر دیکھا شہر گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا مکان تاریخ پڑے تھے سرائے چند کو اس کے فاصلے پہ تھی وہ وہاں پہلے ہی کمرہ لے چکا تھا اور اسے چینی سمجھ کے اشاروں کی زبان میں بات کر کے سرائے کے مالک نے تسلی بھی کر لی تھی اس کا کمرہ فی الحال اس کا انتظار کر رہا تھا تو وہ اسی سمت میں چل دیا یہ تھیلی اس کے لیے کافی تھی صبح سورج کا تھال ملاکا کے قدیم آسمان پہ نمودار ہونے لگا تو روشنی کی کرنے دار دیوار سے اندر گرنے دو پہرے دار معمول دروازے تک چلتے آئے تو ان کے قدموں کی چاپ سن کے قیدی بیدار ہونے لگے گدلے میلے جسموں اور کپڑوں والے بے حال مقید لوگ کوئی اٹھ کھڑا ہوا کوئی کونے میں کھسک گیا ایسے میں اپنی جگہ پہ اکڑوں بیٹھا وان فاتح بار بار اس البینو کو دیکھ رہا تھا جو پہرے داروں کی آمد کے ساتھ ہی غصے میں نظر آنے لگا تھا اس کے چہرے پہ کرب اور نفرت کے ملے جلے تاثرات نمودار ہو گئے تھے جیسے وہ ایک خاموش احتجاجی لڑائی کے لیے تیار ہو ہر روز اس کا کھانا گرا دیا جاتا تھا اور اسے ذلیل کیا جاتا تھا شاید وہ کوئی معزز آدمی تھا جو ان کی قید میں آپ ہنسا تھا اور وہ اپنے خودداری اور بازت زندگی کو بھول نہیں پا رہا تھا تالا کھول کے دونوں پہرے دار اندر داخل ہوئے ایک ہنٹر لہرا رہا تھا اور دوسرے نے کھانے کا تھیلا اٹھا رکھا تھا باری باری کھانا باندھتا وہ پہرے دار آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ البینوں کے پاس آ رکا دوسرے قیدی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے پہرے دار نے تمسخر سے اسے دیکھتے تھیلوں سے چاولوں کی گیند نکالی اور اس کی طرف بڑھائی پھر ابروں سے اشارہ کیا گویا کہہ رہا ہو لے لو فاتح تیزی سے اٹھا اور پہرے دار کے سامنے آ کھڑا ہوا جہاں پہرے دار چونکا وہیں سارے میں خاموشی چھا گئی سب نے دم ساد لیے فاتح نے کھانا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اپنی گہری آنکھیں وہ پہرے دار کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے تھا کوئی روپ تھا یا کیا پہرے دار نے کھانا گرانے کے بجائے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا فاتح نے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر گیند کو خود زمین پہ گرا دیا بہت سے لوگوں کے منہ کھل گئے البینو خود دھک سے رہ گیا ہنٹر والے کا ہوا میں ہنٹر لہراتا ہاتھ ٹھہر گیا۔ پھر فاتح نیچے جھکا، گرد آلود گیند اٹھائی اور اس کی گرد چھاڑی اور کھڑے ہوتے ہوئے البینو کی طرف مڑا اٹھو جدید ملے میں کہتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا بھلے الفاظ البینو کو نہ سمجھ آئے ہوں مگر اشارہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا البینو بس اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اٹھ گیا اسے کھاؤ ابھی سختی سے کہہ کے کھانا اس کے ہاتھ پہ رکھا کسی دوسرے سے دشمنی میں اللہ کے رزق سے منہ نہیں موڑتے ہمارا جسم بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے البینوں نے میکان کے انداز میں کھانا لبوں کی طرف بڑھایا تو فاتح نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا ٹھہرو پھر مڑا اور ہنٹر والے کی طرف اشارہ کر کے تھیلے والے سے بولا یہ آئندہ اس قید خانے میں یہ ہنٹر لے کے نہیں آئے گا اسے کہو یہ واپس جائے وہ چبا چبا کے کہتا ساتھ میں اشارہ بھی کر رہا تھا دو دفعہ پھر اس نے اپنی بات دہرائی یہ آدمی آج سے روز کھانا کھائے گا ہر آدمی کھانا کھائے گا مگر یہ ہنٹر لے کر دوبارہ اندر نہیں آئے گا ٹھیک اس کی آنکھیں پہرے دار کی آنکھوں پہ جمی تھی پیچھے البینو لبوں کے قریب توشا روکے ہوئے کھڑا تھا سارے قیدی دم سادے اسے دیکھ رہے تھے تھیلے والے نے ایسے بات میں سر ہلایا اور ہنٹر والے کو اشارہ کیا اس کے چہرے پہ غصہ اور مزاحمت در آئی اس نے احتجاجن کچھ کہا مگر جواباً تھیلے والے نے اسے جھڑک دیا ہنٹر والے نے برہمی سے فاتح کو دیکھا پھر زور سے ہنٹر زمین پہ مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا فاتح نے البینو کو اشارہ کیا وہ خاموشی سے بیٹھا اور کھانا کھانے لگا تھیلے والے پہرے دار نے ایک گیند نکال کے فاتح کی طرف بڑھائی فاتح نے ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالتے ہوئے اسے تھام لیا پہرے دار اب خاموشی سے باقی قیدیوں کو ان کا کھانا دینے لگا البتہ بار بار وہ مڑ کے فاتح بن رامزل کو دیکھتا ضرور تھا سنہری صبح ملاقہ کی اس پہاڑی پہ پھیل رہی تھی نیچے سمندر کی لہریں ٹھاٹے مارتی دکھائی دے رہی تھی اور اوپر محل کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے ایسے ہی ایک کھڑکی سے اندر جھانکو تو سامنے مسحری پہ تالیاں مراد بیٹھی نظر آ رہی تھی کسی بت کی طرح گردن کڑائے کمر سیدھی رکھے وہ سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی دو کنیزیں اس کو تیار کر رہی اس نے سرخ کامدار لباس پہن رکھا تھا جیسے لہنگا ہو اور اوپر لمبی کانوں میں قیمتی پتھر جڑے آویزے تھے ایک کنیز اس کے بالوں کا اونچا جوڑا بنا رہی تھی اور دوسری ناخن تراش رہی تھی شریفہ نامی کنیز ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی باپا کہاں ہیں دفتن تالیہ نے شریفہ سے سپاٹ انداز میں پوچھا راجہ مراد محل کے لیے روانہ ہونے والے ہیں اس کا اشارہ سلطان کے محل کی طرف تھا جو یہاں سے چند کوس کے فاصلے پہ واقع تھا مجھے ان سے ملنا ہے تالیہ نے ایک دم ہاتھ کھینچا اور بے چینی سے کھڑی ہوئی دوسری کنیز کے ہاتھ سے اس کے بال بھی نکل گئے میں ان کو خبر کر دیتی ہوں شہزادی وہ ملنا چاہتے ہوں گے تو روانگی موخر کر دیں گے آپ یہیں بیٹھے شریفہ نے ادب سے کہا تو وہ ذرا سنبھلی پھر سر سری سا ہاں خبر کر دو کہہ کے مصنوعی انداز میں گردن کڑائی اور واپس بیٹھ گئی شریفہ باہر نکل گئی اور دونوں کنیزیں اس کو تیار کرنے لگی شہزادی آپ کے بالوں کا رنگ اتنا حسین کیسے ہے پیچھے کھڑی کنیز نے اس کے بال سنوارتے ہوئے حسرت سے پوچھا زیادہ سوال مت پوچھو اپنا کام کرو وہ روب سے بولی تو کنیز خفیف سی ہو کے جلدی جلدی بال بنانے لگی دوسری کنیز اٹھی اور پاؤڈر سے بھرا پیالہ لے آئی تالیا نے اس میں جھانکا اور ناک چڑھائی یہ کیا ہے یہ سنگھار ہے خالص ترین گندم کو پانی میں پندرہ دن تک رکھتے ہیں پھر پیس کے چھان کے سکھا دیتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے اسے ار کے گلاب میں ملاتے ہیں چہرے کو خوب سفید کر دیتا ہے یہ آہ فاؤنڈیشن وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی کنیز مہارت سے وہ اس کے چہرے پہ لگا رہی تھی پھر انجلیکا کے سرخ پتوں کے صفوف سے اس کے گالوں کو گلابی کیا اس کے بعد ڈبیا سے ایک پیسٹ انگلی پہ نکالا اور ہونٹوں پہ ملنے لگی وہ چربی اور نازبو سے تیار کردہ لپسٹک تھی دوسری کنیز اس کا جوڑا بنا چکی تھی اور سامنے کو نکالی لٹوں کو اب گرم دہتے لوہے کی روٹ پہ لپیٹ کے گھنگریالا کر رہی تھی وہ چپ چاپ سارے کام اپنے اوپر ہوتے دیکھتی رہی دیوار پہ لگے آئینے میں اس کا سجا سورا روپ بھلا معلوم ہو رہا تھا جنگل میں اتنے دن مٹی سے اٹے چہرے سے پھرنے کے بعد اسے ہر شے قبول تھی راجا مراد جس کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس کا دربار تھا تالیا کے سامنے جب پہرے داروں نے دروازے کھولے تو اس نے دیکھا وہ مستطیل کمرہ ہے اور سید میں قالین بچھے ہیں دائیں بائیں کرسیاں رکھی ہیں جب دربار لگتا تو وہاں درباری بیٹھتے تھے ابھی وہ خالی تھی قالین جہاں ختم ہوتا وہاں اونچا چبوترا بنا تھا جس پہ مراد تخت پہ شان سے بیٹھا میز پہ رکھے کاغذات دیکھ رہا تھا سنہری اور سفید شاہی پوشاک پہنے سر پہ سرخ ریشمی پٹی باندھے اس کی نظریں کاغذوں پہ جھکی تھی آہٹ پہ محض نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے سے سرخ سنہری لباس میں مسکراتی ہوئی تالیا چلتی آ رہی تھی وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ قریب آ گئی اور چبوتروں کے زینوں کے ساتھ رکی باپا مسکرا کے بولی صبح بخیر راجہ مراد نے صرف سر کو خم دیا ہاتھ ہنوز رکے ہوئے تھے آپ کو محل کے لیے روانہ ہونا ہے اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی میں اس چابی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھے وہ چابی دوبارہ بنا دیں تو میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں مجھے وہاں چند ایک کام نمٹانے ہیں اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی یہی میرا گھر ہے اور میں اپنے محل کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی مجھے واپس آنا ہی ہے مگر چند دن کے لیے مجھے ادھر جانا ہوگا سو اگر آپ وہ ایسے پیار سے کہہ رہی تھی جیسے کسی بچے کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے تم سید میں نہیں چلتی وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو تالیا کے الفاظ ٹوٹ گئے جی تمہاری چال درست نہیں ہے تمہارا لہجہ خراب ہے تمہارے آدھے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے بہت تیز تیز گفتگو کرتی ہوں تم نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے سر جھکا کے مجھے سلام نہیں کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محل میں آنے کے بعد تم مجھے باپا نہیں بندہ ہارا کہو گی تمہیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے اس نے کاغذ رکھے اور ایک شان سے اپنا چوکھا سمیٹتے ہوئے اٹھا چبوترے پہ کھڑا وہ تالیا کو بہت اونچا بہت پرہیبت لگا تھا اس نے بے اختیار تھوک نکلا چابی مجھے وہ چابی چاہیے باپا میرے پاس کوئی چابی نہیں ہے تاشا آج کے بعد میں اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا وہ سب پیچھے رہ گیا ہے وہ چبوترے کے زینے اترا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہو پھر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے ایسی آہینی گرفت تھی وہ کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تمہاری دنیا یہ ہے وہ نہیں وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا میں چاہتا ہوں تم اس دنیا کو بھلا کے یہیں رہو ایش و عشرت سے زندگی گزارو راج کرو دولت اور طاقت کا مزہ حاصل کرو میں کبھی بھی دوبارہ تمہارے منہ سے اس دنیا کا ذکر نہیں سننا چاہتا وہ باب اب بند ہو چکا تاشا اس کے الفاظ تھے کہ کوئی یخ بستہ ہوا جو تالیا کی ہڈیوں میں گھس کے خون کو جما رہی تھی وہ پھیکا سا مسکرائی اور سر کو ایسے بات میں خم دیا جیسے آپ کا حکم باپا مراد نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے اور آگے بڑھ گیا حالم کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا ایک دم وہ مڑی مگر اس دنیا کے محل زیادہ خوبصورت تھے آقا میں تو ایک دن میں ہی اس محل سے اکتا گئی ہوں کیا ہم اس کی تزائین و آرائش نہیں کر سکتے مراد کمر پہ ہاتھ باندھے باہر جا رہا تھا اس بات پہ رکا اور واپس پلٹا یہ محل کافی خوبصورت ہے تاشا اور محل تو کیا ملاقہ بھی بہت خوبصورت ہے تمہاری دنیا سے زیادہ خوبصورت پھر وہ ہلکا سا مسکرایا تمہیں شاید اس بات پہ یقین نہیں ہے تم یوں کرو اپنے شاہی عملے کے ساتھ شہر کا دورہ کرا تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ملاقہ اور تمہاری دنیا میں کیا فرق ہے اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا ہماری دنیا اور آپ کی دنیا بہت مختلف ہے راجہ مراد وہ تندہی سے سوچے گئی ماتھے پہ بل پڑے تھے پہلا مرحلہ تو طے ہوا اسے باہر جانا تھا مگر حالم ہمیشہ ایسے بات کرتا تھا کہ سامنے والے کو لگے سارا آئیڈیا اسی کا تو تھا اب وہ بآسانی باہر جا سکتی تھی پلان اے چابی مانگنے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی مگر خیر وہ صرف ایک کمزور سا پلان اے تھا اب اسے پلان سی پہ عمل کرنا تھا ملاقہ شہر کے بازار میں صبح سویرے ہی رونق لگ گئی تھی گاہکوں کا رش دکانوں پہ لگا تھا خوانچہ فروش صدا لگاتے اپنا سامان بیچ رہے تھے ایسے میں بازار کی اس گلی میں آؤ جہاں وہ احاطہ واقع تھا تو اس کے سامنے والی زیر تعمیر حویلی کے اندر باہر مزدور کام پہ لگے دکھائی دیتے تھے حویلی کی چار دیواری ایک جگہ سے چار ہاتھ اونچی تھی اور اس کے اوپر وان فاتح جھکا کھڑا تھا اس کے پاس ڈرائی وڈ اور پتھروں کی بنی اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا اور وہ گارے سے لتھڑے ہاتھوں سے ان کو اٹھا اٹھا کے دیوار پہ جما رہا تھا سفید گدلی شرٹ مزید گدلی ہو چکی تھی باہوں پہ کل والی مٹی ہنوس جمی تھی اور ذرا ذرا سا گارا ماتھے اور گال پہ بھی لگا تھا جس سے وہ بے نیاز بے خبر نظر آتا تھا سر ایڈم نے قریب آ کے پکارا تو وہ چونک کے پلٹا ایڈم کے سر پہ ہیڈ تھا اور ہاتھ معزز افراد کی طرح کمر پہ بندھے تھے لباس کل والا تھا فاتح نے فوراً پہرے داروں کی طرف دیکھا اور پھر قریب کھڑے البینوں کو اشارہ کیا البینوں نے سر ہلایا اور آس پاس کھڑے تین چار قیدیوں کو نگاہوں کی زبان میں کچھ کہا چند ہی لمحوں میں تمام مزدور اپنی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنی ترتیب جوڑی کہ دور کھڑے پہرے داروں کے رستے میں حائل ہو گئے فاتح اور ایڈم ان کی نظر سے چھپ گئے لگتا ہے آپ نے کچھ نئے دوست بنا لیے ہیں سر ایڈم متعجب ہوا جس ریڑی کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا اس کو بھی بھول گیا کیونکہ اب کوئی پہرے دار اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا کل تک تو یہ آپ کے دوست نہیں تھے فاتح نے مسکرا کے گارے میں لتھڑی اینٹ اٹھائی اور دیوار پہ جمائی کل تک وہ مجھے کوئی جنگجو سمجھ رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے لیے پہرے داروں سے لڑائی کر لوں تو کیا آپ جنگجو نہیں ہیں سر ہر ایک کا لڑنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میں سیاست دان ہوں میں مفامت بات چیت اور تدبیر سے درمیانی رستہ نکالنے پر یقین رکھتا ہوں جس میں دونوں فریقین کو اپنی مرضی کی شے مل جائے خیر اس نے سر جھٹکا پھر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا تم بتاؤ کیا تم الور سنگائی جا رہے ہو تالیا کے باپا کو ڈھونڈنے نہیں چیتالیہ نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملیں گی ابھی کچھ دیر میں ایڈم نے ہیڈ ذرا اوپر سرکایا اس کی کیا ضرورت ہے اس کا یہاں آنا خطرناک ہے تم دونوں کو چاہیے کہ فوراً یہاں سے نکلو وہ واقعی جھنجھلایا سر وہ ایڈم نے بار بار لب کھولے پھر بند کر دیے فاتح گارے سے لترے ہاتھ کمر پہ رکھے ناخوشی سے اسے دیکھ رہا تھا تم وقت ضائع کر رہے ہو سر شہزادی تاشا دراصل چیتالیا ہی ہے تھوک فاتح نے اجنپے سے دونوں ابرو اٹھائے واقعی اور یہ تمہیں تالیا نے خود بتایا ہے جی وہ سچ کہہ رہی ہیں بندہ ہارا ان کے باپا ہی ہیں راجہ مراد اور وہ اب محل کے مکین ہیں اچھا اور تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے اس کا محل اس کا باپ ایڈم نے بے اختیار گردن کی پشت کھجائی نہیں مگر انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی تاشا وہ خود ہی ہے وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں وہ تمام قصے ابھی پیش نہیں آئے وہ اب پیش آنے ہیں اور اب وہ تاریخ کا حصہ بنیں گے اوکے وہ قدرے برہمی سے مڑا اور زور زور سے اینٹے اٹھا کے دیوار پہ جمانے لگا ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا سر اگر وہ واقعی شہزادی ہیں تو وہ بے پناہ اختیارات کی مالک ہوں گی اور یوں فاتح نے تیورا کے اس کی طرف گھوما اور افسوس سے اسے دیکھا تمہیں واقعی اس کے افسانے پہ یقین ہے ایڈم نے جواب نہیں دیا وہ فاتح کے کندھے سے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا لب آدھے کھل گئے تھے بازار میں شور سا مچا تھا منادی کرنے والے نے اعلان کیا گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں سپاہیوں نے بغل بجائے بازار میں بکھرے لوگوں نے سمٹ کے دونوں اطراف میں قطاریں بنا لی سر ادب سے جھکا لیے رستہ صاف ہو گیا فاتح بن رامزل کسی خواب کسی کیفیت میں گھوما سامنے سڑک صاف تھی اور اس پہ شاہی سپاہی چمکتی تلواریں لیے چلتے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بگی تھی جس کی چھت کھلی تھی ایسی کہ بگی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی وقت کا جادو تھا یا تاشا پسونا کا سحر وہ بالکل محبوط رہ گیا سرخ زرتار لباس پہنے بالوں کا جوڑا بنائے بالوں پہ ہیروں کا تاج سجائے بڑی شان سے کہنیاں اعتراف میں جمائے وہ مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی سرخ لباس بھگی کی سیٹ پہ پھول کی طرح پھیلا تھا منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا اور لوگ اشتیاق سے گردنے اٹھا اٹھا کے ایڑیاں اونچی کر کر کے بندہ سندر بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور وان فاتح بالکل ساکت ہوئے کے کے ایل اس بہروپیے کو کو دیکھ رہا تھا تھا جس ہر طرح کا بھیس بدلنا آتا وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا اس کی نگاہوں میں حیرت سے زیادہ بے یقینی اور تعجب تھا شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تو بھگی بان نے بھگی روک دی کسی نے لپک کے دروازہ کھولا کسی نے نیچے رکھا وہ اسی شان سے زینے اترتی نیچے آئی لوگ مزید پیچھے ہٹنے لگے تالیا ٹہلنے والے انداز میں دکانوں کے سامنے سے گزرنے لگی پھر ایک دکان کے چھپر کے قریب رکی ادھر میز پہ بہت سے سرخ سیبوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا تالیا نے سیبوں میں ہاتھ ڈالا چند سیب ادھر ادھر ہٹائے اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک موٹی سی سنڈی تھی کیا تم سنڈیوں اور کیڑوں والے سیب لوگوں کو کھلا رہے ہو سنڈی لہرا کے اس نے دکاندار کو دکھائی اور پھر غصے سے نیچے پٹ گئی دکاندار کا منہ کھل گیا ہجوم میں کئی لوگوں نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا گرفتار کر لو اس دکاندار کو اس کو اپنی لاپرواہی کی سزا ملنی چاہیے شہزادی تحکم سے بولی تو سپاہیوں نے جھٹ سے دکاندار کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہا مگر اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا لوگ مزید پیچھے کھسکنے لگے بازار میں ایک خوف کی فضا قائم ہو رہی تھی اور وان فاتح وہ بالکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا شہزادی اب سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی ایک ادا سے وہ اپنا انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ریڑھیوں کے کناروں پہ پھیرتی جا رہی تھی دفتن وہ ٹھہری دائیں جانب ایک ریڑھی پہ کپڑے کے تھان رکھے تھے ریڑھی والے نے اسے اپنے پاس رکتے دیکھ کے ہی دونوں ہاتھ جوڑ دیے تالیہ نے دو انگلیوں میں مسل کے کپڑے کو دیکھا کیا یہ تم چین سے لائے ہو ریڑی بان نے جھٹ سر ایسے بات میں ہلایا جی اسے بھی پوچھ کچھ کے لیے محل لے جاؤ میں جاننا چاہتی ہوں یہ دوسرے ملک سے مال برامد کرنے پہ محصول بھی دیتا ہے یا نہیں شہزادی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو ریڑی بان نے گھبرا کے سپاہیوں کو دیکھا وہ بنا کسی تعمل کے اس پہ جھپٹے اور کھینچ کے لے گئے چیتالیہ ویسے شہزادی کے روپ میں اتنی بری نہیں لگ رہی ہیں ایڈم نے قدرے جوش سے فاتح کے قریب سرگوشی کی رش کے باعث سب اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے ایڈم کا اس کے ساتھ کھڑے ہونا کسی کو قابل توجہ نہیں لگا تھا یہ معصوم لوگوں کو کیوں گرفتار کر رہی ہے وہ دور سے آتی شہزادی کو دیکھ کے ذرا الجھن سے بولا یقیناً یہ لوگ معصوم نہیں ہوں گے بے شک چیتالیہ چور ہیں فراڈ ہیں مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ کسی اچھے اور نیک انسان کو کبھی گرفتار نہیں کروائیں گی ایڈم نے خلوص سے کہتے ہوئے اسے تسلی دی وہ ہیڈ ذرا اٹھا کے تالیا کو دیکھتا فخر سے مسکرا رہا تھا اسے سارے گلے شکوے اس کے اس پر اعتماد روپ میں دیکھ کے ختم ہونے لگے تھے اس ہیٹ والے آدمی کو بھی گرفتار کر لو یہ گستاخ میری طرف دیکھ کے تمسخرانہ اشارے کر رہا ہے شہزادی نے تندہی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے دور سے اس کی طرف اشارہ کیا تو سپاہی اس جانب لپ کے دوسرے لوگوں نے جلدی جلدی رستہ چھوڑا ایڈم بن محمد کا منہ کھل گیا بے اختیار وہ پیچھے ہٹا میں نے کیا کیا ہے چیتا شہزادی تاشا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے چھوڑو مجھے ارے چھوڑو مجھے مگر اس کی چیخوں پکار کا سپاہیوں پہ کوئی اثر نہ ہوا وہ اسے دبوچ کے آگے لے گئے ایڈم ان کی گرفت میں مسلسل پھڑ پھڑاتے ہوئے چلا رہا تھا ششدر حیران پریشان تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر دہکتے سورج کو دیکھا اور پھر نزاکت سے اپنی پیشانی چھوئی جس پہ پسینے کی نادیدہ بوندے موجود تھیں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے واپس چلو غلام کو اسی بے نیازی سے حکم دیا اور بھگی کی طرف مڑی مڑتے مڑتے ایک لمحے کو اس نے فاتح کو دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا شہزادی کو متوجہ پا کر ایک ابرو اٹھائی اور لب بے آواز ہلائے سیریسلی ملاقہ کی شہزادی نے دور کھڑے اس بدحال غلام پہ نظریں جمائے ادب سے پلکیں جھپکا کے اٹھائیں اور ہونٹوں کو جنجش دی توانکو اور دونوں پہلوؤں سے کامدار لباس اٹھائے بھگی پہ سوار ہو گئے لوگ پھر سے اعتراف میں سمٹ کے شاہی قافلے کو رستہ دینے لگے وہ اسی طرح خاموشی سے دور جاتی بھگی کو دیکھے گیا وہ اتنی پیاری تھی ڈیٹ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی لگتی تھی میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے جا رہی تھی ہر کوئی آپ کے ان سیاست دانوں جیسا نہیں ہوتا ڈیڈ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے مگر وہ کوئی پری نہیں تھی پھر وہ شہزادی تھی چاہے آپ مانے یا نہ مانے اور اب بھی ننی آریانہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی وہ شہزادی ہے چاہے آپ مانے یا نہ مانے تالیہ محل کے اندر سبزہ زار پہ آ کے بگھی سے اتری تو دیکھا سبزے کے اختتام پہ جہاں سے محل شروع ہوتا تھا وہاں بیرونی زینے بنے تھے ان کے قدموں میں مسلح سپاہیوں کا ہجوم لگا کھڑا تھا وہ لباس دونوں پہلوں سے اٹھائے تیز تیز چلتی سامنے آئی تو سپاہیوں نے رستہ چھوڑا زمین پہ ایک پھٹے پرانے لباس والا بدحال آدمی رسیوں سے بندھا سجدے کی حالت میں پڑا تھا اس کے بال لمبے اور سفیدی مائل تھے چہرے اور بازوں پہ تشدد کے صاف نشانات نظر آتے تھے دائیں جانے ایک جلاد کھڑا تھا جس کا چہرہ سیاہ نکاب میں چھپا تھا اور ہاتھ میں تیز دھار چمکتی ہوئی ننگی تلوار تھی وہ بار بار اوپر محل کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتا جہاں دروازے بند تھے گویا وہ سب کسی کے منتظر تھے کون ہے یہ آدمی اس کو کیوں مارا جا رہا ہے وہ بے یقینی اور اضطراب سے ان سب کو دیکھتی پوچھ رہی تھی اندر اپنے کمرے میں بندہ ہارا مراد راجا کھڑا تھا اس کے سامنے ایک کنیز شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی مراد کمر پہ ایک ہاتھ رکھے سختی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کیا تم میری بیٹی پہ نظر رکھ رہی ہو جی راجا اس نے سر کو گہرا خم دے کے نظریں اٹھائیں شہزادی کی ہر حرکت پہ میری نظر ہے اور میں اس کی خبر آپ کو دیتی رہوں گی ابھی ابھی شہزادی بازار سے واپس آئی ہیں میں قافلے سے آگے تھی اس لیے جلدی پہنچ گئی بازار میں وہ تزبزت سے رکی بازار میں کیا وہ سپاٹ سا بولا شہزادی کافی نازک تباہ واقع ہوئی ہیں انہوں نے کھڑے کھڑے معمولی باتوں پہ تین راہ گیروں اور گرفتار کر کے شاہی کے خاص بات نہ تھی کسی کو محصول نہ دینے کسی کو صفائی کا خیال نہ رکھنے پہ گرفتار کیا ہے اور ایک کو تو صرف اس بات پہ کہ اس نے شہزادی کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا ہے شہزادی شاید صرف ان لوگوں کو اذیت دینا چاہتی تھی وہ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے تاکہ میں اسے واپس بھیج دوں وہ سوچ میں ڈوبا بولا شریفہ چونکی واپس کہاں چین مراد نے چونک کے اسے دیکھا اور سر جھٹکا ہاں چین اب تم جاؤ اور اس پہ نظر رکھو اس کی ایک ایک حرکت کی خبر مجھے ہونی چاہیے راجا وہ ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے بولی شہزادی آپ کی صاحبزادی ہیں کیا آپ کو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی اس نے فکرا ادھورا چھوڑ کے تھوک نکلا مراد راجہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا شریفہ کا دل زور سے دھڑکا سر مزید جھکا لو نیچے دالان میں ایک آدمی جلاد کے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے جانتی ہو اس کا جرم کیا تھا شریفہ نے نظریں مزید نیچے کر لی اور کپ کپاتی آواز میں بولی کیا وہ میرے ہر کام کی تو رکھتا تھا مجھے معاف کر دیجیے ہاتھ رکھتے جان لے لیجیے آئندہ آپ میرے لبوں سے کوئی سوال نہیں سنیں گے مراد نے کوفت سے پیر ہٹایا اور آگے بڑھ گیا جب وہ محل سے نکلا اور بیرونی زینے اترنے لگا تو اس کی شاہی پوشاک زمین کو چھو رہی تھی اور بازو کمر پہ بندھے تھے نیچے جلاد کے قریب تالیا کھڑی تھی باپا اسے دیکھتے ہی بے چینی سے زینے چڑھتی اوپر آئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی پرانے بندہ ہارا کا تائش جیان غلام ہے کیا آپ اس کو اس لیے سزا دے رہے ہیں کیونکہ آواز دھیمی کی کیونکہ یہ آپ کے مخالف کا آدمی تھا یا واقعی اس نے کوئی ناقابل تلافی جرم بھی کیا ہے تالیا اس سے تین زینے نیچے کھڑی تھی اس لیے راجا کو دیکھنے کے لیے گردن پوری اٹھائے ہوئی تھی اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے جنگی جرائم کے تو آپ اس کو معذول کر کے جلا وطن کر دیں یہ آپ کی سلطنت میں کبھی دوبارہ نہیں داخل ہو سکے گا کیا اس کو مارنا ضروری ہے راجہ مراد نے اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے سے نکالا اور ہتیلی پھیلائی تالیہ نے نازک انگوٹھیوں سے مزین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے اترنے لگا سیڑھیوں کے قدموں میں کھڑے سپاہی منتظر سے راجہ کو دیکھ رہے تھے وہ دونوں نیچے اتر آئے تو اس کو ساتھ لیے آگے چلا گیا سپاہی پیچھے رہ گئے وہ دونوں گھاس کنارے بنی پتریلی روش پہ آگے بڑھتے گئے دفتن ٹھہرا اور پورا اس کی طرف گھوما تالیا کا ہاتھ ہنوس اس کے ہاتھ میں تھا تاشا وہ نظریں اس پہ جمائے نرمی سے پوچھنے لگا تم اپنی اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے بھاگی تھی دولت کے وہ بنا پلک جھپ کے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کے بولی اور کیا تم اس دولت کو حاصل کر پائی اس کی نگاہوں کے سامنے حالم کا بنگلہ قیمتی لباس اور زیور گھوم گئے تو اس نے سر ہلا دیا کسی حد تک جی ہاں اور کیا تم وہ ساری دولت دنیا کو دکھا پائی یا تم نے اس کا ایک بڑا حصہ چھپا دیا صندوقوں میں زمین میں دور دراز جزیروں پہ جیسے ہماری دنیا میں چھپایا جاتا ہے مراد نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا بنا پلک جھپکے اب وہ تالیا کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اس کے ہاتھ سر تھے مگر تالیا کے گرم تھے جی چھپا دیا تھا اس نے ایسا بات میں گردن ہلائی حالم کے مکان کے تہخانوں میں چھپائی گئی پینٹنگز اور نوادرات بینکوں میں رکھا گیا پیسہ اسے سب یاد آ گیا میں نے تقریباً سب کچھ ہی چھپا دیا کیونکہ دولت چھپانے سے محفوظ رہتی ہے مگر طاقت دکھانے سے بڑھتی ہے تم دولت کی تمنا کرتی ہو میں طاقت کی کرتا ہوں تبھی تو دولت چھوڑ کے الور سنگائی جا بسا تھا کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی جب دولت ملے تو صرف دولت ملتی ہے مگر جب طاقت ملے تو دولت خود بخود کھینچی چلی آتی ہے اس لیے طاقت چھپا کے نہیں رکھی جاتی اس کو دکھانا ضروری ہوتا ہے اور یہ آدمی تالیہ کی آنکھوں پہ نظریں جمائے ابرو سے قیدی کی طرف اشارہ کیا یہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ یہ قربانی ہے اس کی موت ظلم نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے جب نیا حکمران کسی علاقے پہ آتا ہے تو وہ ایک بستی کو تباہ ضرور کرتا ہے تاکہ ساری سلطنت میں ایک پیغام چلا جائے کہ حکمران بدل چکا ہے اور وہ کسی کو رعایت نہیں دے گا مجھے افسوس ہے استائش جیان کے لیے مگر اس کو چھوڑ دینے سے میں دنیا کو کیا پیغام دوں گا کہ راجہ مراد ایک پھانسی چڑے بندہ ہارا کے خاص غلام کو مار تک نہیں سکا کیا راجہ مراد اتنا کمزور نکلا چڑیا کے دل جیسا کمزور وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں تالیا کے ہاتھ مکیب تھے اور وہ یک تک اس کو دیکھ رہی تھی سارے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے طاقت دولت کی طرح چھپانے والی چیز نہیں ہے یہ مظاہرے سے بڑھتی ہے مضبوط ہوتی ہے اور یہ آدمی صرف ایک پیغام ہے کہ اس ملک پہ حکمرانی کرنے والا چہرہ بدل چکا ہے دھاگ بٹھانے کے لیے ایسے پیغام دینے پڑتے ہیں اس نے کا ایک ہاتھ چھوڑ دیا اور دوسرے سے تھامے واپس قدم بڑھا دیے وہ بالکل گم سم سی اسی کے ساتھ چلی آئی یہاں تک کہ وہ دونوں اس قیدی کے قریب آ رکے سجدے میں جھکے رسیوں سے بندے قیدی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور آنکھیں چندیا کے راجہ مراد کو دیکھا ایک دن یہ وقت تم پہ بھی آئے گا مراد راجا ڈرو اس وقت سے وہ غم و غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا مراد نے کمر پہ دونوں ہاتھ باندھ لیا اور گردن جھکا کے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تمہاری کوئی آخری خواہش قیدی نے گہری سانس لی اور قدرے سیدھا ہو کے بیٹھا پھر گردن کڑائی اور ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے اور میری بیوی کو راجہ مراد نے ایک دم قریبی سپاہی کے نیام سے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار میں قیدی کی گردن پہ پھیر دی اس کے الفاظ ٹوٹ گئے گردن سے لکیر کی صورت خون نکلا اور ساتھ ہی چہرے پہ شوق اور خوف ابھرا پھر لبوں سے خون باہر کو چھلکا گردن سے چند چھینٹے تالیا کے چہرے پہ گرے اس کی آنکھیں مارے شوق کے پوری کھل گئی تھیں وہ بے اختیار پیچھے ہٹی اگلے لمحے قیدی بیٹھے بیٹھے منہ کے بل زمین پہ گر گیا خاک کا جسم خاک میں جا ملا مراد راجا نے اس سے ابرو اچکا کے اپنے پیروں میں گٹھڑی صورت پڑی ناشت کو دیکھا کیا واقعی اسے لگا تھا کہ مجھے اس کی آخری خواہش سننے میں دلچسپی ہے پھر اس نے اپنے لباس سے رومال کھینچ اتارا اور تلوار پہ شروع سے آخر تک پھیرا رومال نے خون صاف کر دیا تلوار کی چمک لوٹ آئی اس نے تلوار سپاہی کی طرف اچھال دی اس کی گردن اتار کے چوک میں لٹکا دو اور لوگوں میں منادی کرا دو کہ سلطان مرسل شاہ کے بندہ ہارا کے خلاف سازش کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہہ کے وہ مڑا ہاتھ پیچھے باندھ لیا اور زینے چڑھنے لگا تالیا ابھی تک ہکا بکا کھڑی تھی چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور گالوں پہ خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے ملاقہ کے بازار پہ سپہر ڈھل رہی تھی مزدور ابھی تک زیر تعمیر حویلی پہ کام میں مصروف تھے بھوکے پیاسے تھکے ہارے وہ نڈھال سے ایک ایک شے اٹھا کے مطلوبہ جگہوں پہ فراہم کر رہے تھے فاتح ریڑھی پہ لکڑیاں لادے زنجیروں کے باعث بد وقت اس کو دھکیلتا آگے بڑھ رہا تھا بار بار آستین سے پریشانی کا پسینہ بھی پونجتا پھر دان پہ دان جمائے ضبط سے اسے آگے دھکیلنے لگتا دفتن کسی نے اس کا کندھا تھکتا تو وہ ذرا چونک کے گھوما سامنے دو پہرے دار کھڑے تھے ایک وہی تھا جو صبح کھانے دینے آتا تھا دوسرا کوئی اور تھا کیا اس نے کندھے اچکا کے پوچھا جواب میں پہرے دار دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اسے کچھ سمجھانے لگا فاتح نے آنکھیں چندیا کے باری باری دونوں کو دیکھا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آؤں اشاروں سے تصدیق چاہیے پہرے دار نے ایسے بات میں سر ہلا دیا اچھا چلو فاتح نے گردن کو جنجش دی اور ریڑھی کو ذرا دھکیل کے ایک طرف کھڑا کرنے لگا ایسا کرتے ہوئے اس نے ریڑھی پہ رکھی لکڑیوں میں سے ایک نوکیلا تیز لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے مٹھی میں دبا لیا اور پھر ان کے ہمراہ چلنے لگا وہ دونوں اسے واپس احاطے میں لے آئے اس نے سختی سے نوکیلا ٹکڑا مٹھی میں بھینچ رکھا تھا جسم کا رواں رواں الرٹ تھا ابھی کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اس کون کے اندر اتارنے سے دریغ نہیں کرے گا احاطے کا اندرونی دروازہ کھول کے وہ ایک راہداری میں آگے بڑھتے گئے وان فاتح کے احساب تن رہے تھے وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا مگر رکا نہیں ان کے ساتھ چلتا گیا ایک کے بعد دوسری راہداری یہ حویلی کا اندرونی حصہ تھا اور کافی خوبصورت تھا دیواروں میں بنے خانوں میں چینی کے خوبصورت برتن سجے تھے چھت سے جلتے ہوئے فانوس لٹک رہے تھے وہ اعتراف کا سرسری جائزہ لیتا آگے بڑھتا گیا وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آئے مستطیل کمرہ جو بہت وسیع تھا اس استحجاب سے گردن گھما گھما کے دیکھنے لگا مٹھی میں بھینچے لکڑی کے ٹکڑے پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی وہاں لکڑی کی اونچی اونچی لمبی میزیں بچھی تھیں چولہے بنے تھے ٹوکریوں میں سبزیاں رکھی تھیں پکوان چڑھے تھے اشتہا انگیز خوشبو دھواں یہ یقیناً اس حویلی کا باورچی خانہ تھا یہ ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے اور یہ لباس تماج سے پہن کے کام کرو گے پہرے دار نے ایک طے شدہ لباس اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونکا لکڑی کا ٹکڑا آہستہ سے پہلو میں گرا دیا اور پھر احتیاط سے لباس تھام لیا باورچی خانے میں موجود تمام لوگ اس طرح کے سرمئی لباس میں ملبوس تھے پاجامہ اور ڈھیلی سی لمبی قمیض وہ سب ہاتھ رو کے اس کو دیکھنے لگے ایک سفید بالوں والا آدمی قریب آیا اور اپنی زبان میں پہرے دار سے کچھ پوچھا پہرے دار نے جواباً کچھ بتایا اور پھر فاتح کی کلائیوں کی زنجیر چابی سے کھولنے لگا پھر اس نے اس کے پیر آزاد کیے ان کا کام ختم ہوا وہ فاتح کو اس بوڑھے کے حوالے کر کے چلے گئے بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک اور کمرے میں لے آیا جہاں ہم عام تھا بھاپ اڑاتا پانی صاف کپڑے سندل کی خوشبو لیے ٹکیاں کچھ دیر بعد وہ دوبارہ باورچی خانے میں داخل ہوا تو اس کے گیلے بال پیچھے کو سمجھ چکے تھے اور سرمئی پاجامے قمیض میں وہ تر و تازہ اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا بوڑھے نے فوراً ایک پیالہ اس کی طرف بڑھایا پاتے نے اسے تھام لیا تو دیکھا اندر سوپ تھا جس میں گوشت کے ٹکڑے تیر رہے تھے اس نے بے اختیار دوسرے کارکنوں کو دیکھا جو اب چوکیوں پہ بیٹھے اپنا کھانا کھا رہے تھے ان کے پیالے اس سے چھوٹے تھے اور ان میں چھلکتا سوپ پتلا تھا اور کم بھی بوڑھے نے اشارہ کیا تو وہ ایک لکڑی کے اسٹول پہ بیٹھا اور پیالہ لبوں سے لگایا لذیذ سوپ اندر تک اتر کے جس میں توانائی بھرتا گیا گھون بھر کے فاتح نے یوں ہی کھڑکی کو دیکھا تو اگبی طرف باغیچہ سا نظر آ رہا تھا جس میں دمبے اور بکرے بندھے کھڑے تھے قطار میں بندھے پہلے بکرے کو ایک آدمی جھک کے گھاس کھلا رہا تھا ہری ہری ڈھیر ساری گھاس اس آدمی کی پشت فاتح کی طرف تھی بکرا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی پشت ایک تیز دھار ٹوکا بندہ تھا ایسا ٹوکا جس سے بآسانی بکرے کو ذبح کیا جا سکتا تھا وان فاتح نے ایک نظر اس کے آگے ڈالے گئے گھاس پہ ڈالی اور دوسری اپنے پیالے میں تیرتے ابلے گوشت کے ٹکڑوں کو اس کا دل ایک دم سے بیزار ہونے لگا وہ بے دلی سے پیالہ واپس رکھ دینا چاہتا تھا مگر کسی بھی وجہ سے رسک سے منہ نہیں موڑتے رسک اللہ بھیجتا ہے وہ جبرن سوپ پینے لگا محل کے گنبد دھوپ میں پگھل پگھل رہے تھے کھلی کھڑکیوں کے باعث اندر بھی سارے میں روشنی پھیلی تھی مگر تہخانے میں جاتی گول گول سیڑھیوں سے نیچے جاؤ تو وہاں بنی جیل اندھیر پڑی تھی دیوار پہ مشلیں روشن تھیں جن سے اتنا نظر آتا تھا کہ بڑے سے کمرے میں دو اطراف میں کوٹھڑیاں بنی ہیں جن کے سلاخ دار دروازے ہیں اور درمیان میں گزرنے کا رستہ ہے ایسی ہی ایک کوٹڑی میں بیڑیوں میں بندھا ایڈم موجود تھا زمین پہ اکڑوں بیٹھے ہاتھوں میں سر گرائے وہ حیران پریشان سا لگ رہا تھا بار بار پیشانی پہ بل آتے کبھی آنکھوں میں غصہ در آتا اور کبھی مسترب ہو جاتا سارا دن گزر گیا نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کوئی حال پوچھنے آیا باقی دونوں قیدی جو اس کے ساتھ کوٹھڑی میں بند تھے مسلسل آہو بکا کر رہے تھے اور بار بار اپنا قصور تو وہ بھی پوچھے جا رہا تھا مگر پہرے داروں کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگتی تھی اوپر محل کی بارہ دریوں سے گزر کے شہزادی تاشا کی خواب گاہ میں آؤ تو کھڑکیوں کے ریشمی پردے ہٹے ہوئے تھے اور ڈھلتے سورج کی دم توڑتی روشنی اندر جھانک رہی تھی تالیا اسی زردار لباس میں ملبوس بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی کنیز شریفہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی نظریں دائیں سے بائیں گھماتی تو تالیا کو ٹہلتے دیکھ رہی تھی آپ پریشان ہیں شہزادی صرف پریشان وہ رکی اور بگڑ کے اسے دیکھا میں بہت زیادہ پریشان ہوں شریفہ میرے سامنے میرے باپا نے ایک شخص کی گردن مار دی اس نے ہتیلی کی پشت سے گال رگڑا جسے وہ کتنی ہی دفعہ دھو چکی تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور مجھے دیکھو میں بھرے بازار سے تین دکانداروں کو گرفتار کروا لائی اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں وہ قریباً روحانسی ہو گئی شہزادی جب بھی کوئی قیدی گرفتار ہو کے آتا ہے تو بندہ ہارا اس کو سزا سنا دیتے ہیں یا اگر ان کے مزاج اچھے ہوں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے شریفہ محل میں عرصے سے کام کر رہی تھی پانچ دن پہلے آنے والے نئے بندہارا سے عہد وفا کرنے سے پہلے وہ پچھلے بندہارا کی کنیز بھی رہی تھی آپ ان کو معاف کر سکتی ہیں یا سزا سنا سکتی ہیں معاف کرنے سے تو میں کمزور لگوں گی ہرگز نہیں اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا پھر پلنگ کے کنارے پہ بیٹھی اور دونوں ہتیلیوں سے دائیں بائیں پلنگ کی ریشمی چادر کو بھینچ دیا وہ مسترب بے چین لگتی تھی ان تینوں نے گستاخی کی تھی اور ان کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے شریفہ نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر جھٹکا شہزادی کا رہا سہا روب جو کل تک شریفہ نے محسوس کیا تھا اس کے بچکانہ رویے کے باعث اب اس کے دل سے جانے لگا تھا تو وہ گردن پوری اٹھائے کھل کے بولنے لگی شہزادی آپ اب ایک قدم اٹھا چکی ہیں اب آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اس پہ قائم رہنا چاہیے شرمندگی شہزادی یان سوفو کو جانتی ہیں آپ وہ چینی بادشاہ کی صاحبزادی ہیں چند ماہ قبل وہ سلطان مرسل سے شادی کرنے کے لیے اپنے والد کی رضامندی کے ساتھ ایک بڑے چینی قافلے کے ہمراہ ملاقہ آئی ہیں وہ بھوکی چینا والے محل میں قیام پذیر ہیں مگر ان کا اکثر یہاں آنا جانا رہتا ہے یہ چند ماہ ان کی شادی کی تیاریوں میں گزر گئے دو ہفتے بعد ان کی اور سلطان مرسل کی شادی ہے شہزادی یان سفو نے ان چند ماہ میں اپنے بہت سے تعلقات بنا لیے ہیں اور وہ سلطان کے فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں انہوں نے ہی الور سنگائی کے لوگوں پہ ظلم ڈھایا اور وہ آپ کے والد کی دشمن ہیں ان کو خبر مل گئی کہ آپ جذباتی فیصلے کرتی ہیں تو وہ آپ کو شرمندہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی تو مجھے کیا کرنا چاہیے تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑے اور رنگت پھیکی پڑ گئی شہزادی وہ سبھاؤ سے سمجھانے لگی آپ کو کو قیدیوں سزا سزا دینی ہوگی ہاں یہ ٹھیک ہے میں ان کو سخت سے سخت سزا سناؤں گی ان سے بھاری سے بھاری مشقت کروائی جائے گی ایسے ٹھیک رہے گا بالکل شہزادی یہ بہترین رہے گا تالیا ایک دم کھڑی ہوئی اور جیسے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے گردن کڑا کے بولی میں میں خود اپنے سامنے ان کو سزا سناؤں گی مجھے قید خانے میں لے چلو جو آپ کا حکم شہزادی شریفہ نے گہری سانس لے کر کے کے چہرے کو دیکھا جو تائش گردن مار دینے کے بعد سے مرجھایا ہوا تھا اب کھل اٹھا تھا ایڈم سر جھکائیں ڈھال پڑا تھا جب اس نے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی وہ چونک کے سیدھا ہوا کونے میں لگی گول سیڑھیوں سے چند افراد نیچے اتر رہے تھے ایڈم تیزی سے کھڑا ہوا اسے سرخ اور سنہری لباس کی جھلک دکھائی دی تھی نیچے آنے والوں میں سب سے آگے تالیا تھی اس کا لمبا لباس زمین پہ جھاڑو دے رہا تھا اور وہ ہاتھ باہم پھنسائے بہت شان سے چلتی ہوئی سلاخ دار دروازے تک آئی تھی سر کا تاج نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا باقی دونوں قیدی بھی شہزادی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تھے اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے مجھے کیوں پکوایا ہے شہزادی صاحبہ ایڈم سلاخوں کو پکڑے روحان سے ہو کے بولا صبح سے بھوکا پیاسا پڑا ہوں کوئی پوچھنے تک نہیں آیا اچھا فائدہ ہوا ہمیں آپ کی شہزادی ہونے کا شہزادی نے اچنپے سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو مخاطب کیا یہ کیا کہہ رہا ہے میں خود نہیں سمجھ پا رہا سپاہی نے لاعلمی ظاہر کی ایڈم نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا جو نہ سمجھی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے آپ کی یہ اداکاری میرے اوپر گراں گزر رہی ہے چیتالیہ آپ سمجھتی کیا ہے مجھے میں انسان نہیں ہوں کیا میرے اندر سیل ڈالے جاتے ہیں کیا وہ کوف سے سپاہیوں کی طرف گھومی پھر ایڈم نے دیکھا کہ وہ باری باری تینوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو ہدایات دے رہی تھی زبان انجان تھی مگر جیسے ہی باقی دونوں قیدیوں نے اس کے الفاظ سنے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نیچے کو جھک گئے ایڈم ہیجان میں کھڑا رہ گیا وہ آخر کیا حکم دے رہی تھی تالیا انہی اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی سلاخ دار دروازے کے قریب آئی اور اپنے مرمری ہاتھ سے ایک سلاخ تھامی پھر قدرے برہمی سے ایڈم کو دیکھ کے اسی انجان زبان میں کچھ بولی جیسے اس کو سرزنش کر رہی ہو اور سنگین نتائج کی دھمکی دے رہی ہو مجھے کچھ کھانے کو ہی بھجوا دیں یار وہ پنجرے والے کم از کم اکھانا تو اچھا دیتے تھے وہ روحانسا ہو گیا تالیا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پلٹ گئی اس کی میت میں سپاہی بھی مڑ گئے اور چند لمحوں میں وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے ایڈم سلاخوں کے قریب آیا اور آہستہ سے اپنا جوتا اس شے کے اوپر رکھا جو تالیا کے ہاتھوں سے پھسل کے نیچے جا گری تھی وہ چند لمحے دم سادے وہاں کھڑا رہا پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ دوسرے قیدی نے ڈھال سے واپس بیٹھ گئے ہیں اور پہرے دار اس طرف متوجہ نہیں ہیں تو وہ دھیرے سے وہاں بیٹھتا گیا اور پھر آہستہ سے وہ شے اٹھائی وہ ایک ننا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا ایڈم نے اسے کھولا اور مشل کی پھڑ پھڑاتی روشنی میں غور سے پڑھا اس پہ انگریزی میں لکھا تھا مجھے پلان بنانے آتے ہیں ایڈم مگر تمہیں صرف کتابیں پڑھنا آتی ہیں ایڈم نے پیغام کو مٹھی میں دبا لیا اور بے چینی سے پہلو بدلا چیتالیہ جی، کے ہر پلان میں مجھ پہ طنز کرنا ضروری ہوتا ہے کیا شام ڈھلتے ہی محل کی بیرونی دیوار پہ لگی کندیلیں روشن ہونے لگی تو سارا محل دور سے جگمگاتا ہوا دکھائی دینے لگا محل کے اندر بہت سے چکور باغ تھے ایسے ہی ایک باغ کے وسط میں تالاب بنا تھا جس کے اندر سنگ مرمر کا نلاحٹ مائل فرش بچھا تھا دیواروں پہ جگمگاتی مشلوں کے باعث تالاب کا پانی جھیل ملاتا دکھائی دیتا تھا تالاب کے زینوں پہ تالیاں بیٹھی تھی گٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ مغموم سی بیٹھی دکھائی دے رہی تھی یا شاید بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی برآمدے سے شریفہ تشتری اٹھائے گزر رہی تھی تالیا کو بے خبر پا کر اس نے رفتار تیز کر دی محل کے اندر دیواروں پہ جا بجا کندیلیاں اور لال ٹین لگے تھے کہیں موم بتیوں کے اسٹینڈ تھے چھتوں سے روشن فانوس لٹک رہے تھے یہ زرد روشنی ماحول کو مزید پرفسوں اور خوابناک بنا رہی تھی شریفہ تیزی سے اوپر آئی اور شہزادی تاشا کی خوابگاہ کا دروازہ کھولا پہرے داروں کو وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی دروازہ بھیڑ کے وہ اندر آئی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اس میں بڑے بڑے دراز بنے تھے وہ ایک ایک کو کھولنے لگی شام میں اس نے دیکھا تھا کہ تالیہ نے اس کے آتے ہی کوئی شہر جلدی سے گاؤ تکیے کے پیچھے چھپائی تھی وہ کوئی ریشمی گلابی رومال میں بندھی شے تھی جو شریفہ کے ذہن میں کھٹک گئی تھی آخر شہزادی کا راز کیا تھا اس نے بستر کے ساتھ رکھا صندوق کھولا اور چیزیں اوپر تلے کی کونے میں وہ اسے نظر آ ہی گیا گلابی ریشم میں لپٹا ہوا کوئی بنڈل ہو جیسے شریفہ مسکرائی اور اسے نکال کے چہرے کے سامنے لائی یک دم کمرے میں جلتی کندیل بجھ گئی ایک دم سارے میں اندھیرا چھا گیا شریفہ چونک کے گھومی کھڑکی کے پٹ اچانک سے کھل گئے تھے اور تیز ہوا کے باعث پردے اڑتے جا رہے تھے آسمان پہ بادل گرج رہے تھے وقفے وقفے سے بجلی بھی چمکتی شریفہ آگے بڑھی مگر اسی پل بجلی چمکی تو سامنے کوئی سا نظر آیا وہ بالکل ساکت رہ گئی اندھیرا دوبارہ چھا گیا کنیز ریشمی رومال میں لپٹی شہ سینے سے لگائے ایک قدم پیچھے ہٹی دل زور سے دھڑکا کل رات کیا ہوا تھا شریفہ بجلی دوبارہ چمکی تو پل بھر کو کمرہ روشن ہوا کھڑکی کے سامنے وہ کھڑی تھی اس کے کھلے سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے آنکھیں شریفہ پہ جمی تھی اور آواز یہ وہ آواز نہیں تھی جس میں وہ دو دن سے اس سے بات کرتی آ رہی تھی یہ تو لگتا تھا جیسے کوئی اور عورت ہے کل رات تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا شریفہ نیم اندھیرے میں وہ سرخ لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی شریفہ خوف سے پیچھے ہونے لگی تم رات کے دوسرے پہر کسی کھٹکے سے اٹھی تھی تم نے اپنے کمرے میں کوئی آہٹ سنی تھی یاد ہے تم نے ادھر ادھر دیکھا پھر بلی کی آواز آئی تو تم مطمئن ہو گئی تالیہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی شریفہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی تم دوبارہ سو گئی پھر تم نے کوئی آہٹ نہیں سنی کیونکہ بلی کوئی آہٹ پیدا ہی نہیں کرتی وہ دبے قدموں آتی ہے سانس بھی نہیں لیتی آہستہ آہستہ وہ تمہاری موجودگی میں بجلی کڑکی تو کمرہ روشن ہوا اور کھلے بالوں والی حسین شہزادی نظر آئی اس کی تیز نظریں اور وہ آنکھیں شریفہ کا خون منجمد ہونے لگا تمہاری موجودگی میں وہ تمہارے سارے سامان کی تلاشی لے لیتی ہے مگر سانس لینے کی آواز بھی نہیں نکالتی اور اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے مگر اس شے کے ساتھ شہزادی میں آپ کے کمرے میں صرف صفائی کے لیے اس نے کہنا چاہا مگر پھر تالیہ کے الفاظ پہ چونکی کرنٹ کھا کے اپنے ہاتھوں میں موجود شے کو دیکھا جی اسے کھول کے تو دیکھو کہ یہ کیا ہے ایسے میں شہزادی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی کندیل کے پاس رکی اور سلائی لگا کے اسے آنچ دکھائی شولا سا بھڑکا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا شریفہ نے تیزی سے رومال اتارا اندر چند کاغذ سیدھے رکھے تھے وہ دراصل کاغذات کا ایک بنڈل تھا شہزادی آگے بڑھی اور کھڑکی بند کر دی پھر پردے جھٹکے سے برابر کیے ہوا کا رستہ رک گیا تھا بارش کی تڑتڑاہٹ ختم ہو گئی اب صرف زرد روشن کمرہ تھا اور شریفہ جو ان کاغذوں کو کھول کے دیکھ رہی تھی پہلے صفحے پہ نگاہ دوڑائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے تالیا کو دیکھا جو گردن اٹھائے شان سے مسکرا رہی یہ تمہارے خطوط ہیں جو تمہارے نام لکھے ہیں کسی نے بھلا کس نے شہزادی نے لمحے بھر کو سوچا ثابت بندہ کی فوج کے جرنیل بھوپالن نے وہ پہلے اسی محل میں رہتا تھا تم سے محبت بھی کرتا تھا مگر اب وہ تمہیں خط لکھ کے مراد راجہ کی فوج اور اس کے رازوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے وہ مفرور ہے اور میرے باپا کے آدمی اس کی تلاش میں ساری سلطنت میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ تم سے رابطے میں ہے خطوط شریفہ کے ہاتھ سے پھسل گئے وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی اور تالیہ بنتے مراد کے قدموں میں گر گئی شہزادی میری جان لے لیجیے مگر خدارہ میرا یقین کریں میں نے اس کو کبھی کوئی راز نہیں بتایا تالیا تیزی سے جھکی اور جھٹکے سے اس کے کندھے سے دبوچ کے اسے کھڑا کیا جان لے لوں گی تمہاری اگر تم دوبارہ میرے قدموں میں گری میرے سامنے ایک انسان کی طرح کھڑے ہو کے بات کیا کرو شریفہ یوں جانوروں کی طرح قدموں میں نہ گرا کرو وہ غصے سے گرائی تو شریفہ ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا شہزادی میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا میں جانتی ہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور گہری سانس بھری جو خط تم نے اسے کل لکھا تھا اور ابھی بھیجا نہیں تھا وہ میں نے پڑھ کے واپس رکھ دیا تھا تم اسے کچھ نہیں بتاتی میں جانتی ہوں کیونکہ تمہیں محل کا ایش و آرام پسند ہے تم اس سے صرف محبت بھری باتیں کرنا چاہتی ہو مگر وہ صرف تم سے دفاعی حکمت عملی کے رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ رکھتا ہے البتہ وقفہ دیا کوئی صرف اس کے خط پڑھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ رازوں کی تجارت دو طرفہ ہے شریفہ نے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا خدارا راجہ کو مت بتائیے گا آپ جو کہیں گی میں کروں گی خدا کے لیے شہزادی مجھے معاف کر دیں بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہے کروا لیں تالیہ نے نزاکت سے چہرے پہ آئی سنہری لت پیچھے کی تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں مگر یہ تم دل سے نہیں کہہ رہی تم اندر ہی اندر یہ سوچ رہی ہو کہ صبح ہوتے ہی تم یہ خط میرے کمرے سے چرا لو گی اور دوبارہ سے میرے باپ کے ساتھ مل جاؤ گی ہے نا شہزادی میں تمہیں کیا لگتا ہے بے وقوف میں نہیں دیکھ رہی کہ تم کس کس وقت میرے باپا سے مل کے آتی ہو اور ان کو میری ہر بات کی خبر دیتی ہو چھپ کے کسی کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے کام میں تم مجھ سے اچھی نہیں ہو سکتی تم ابھی تاشا بنت مراد کو جانتی نہیں شریفہ نے خفت سے آنکھیں جھکا دیں شہزادی آگے بڑھی اور نیچے گرا بنڈل اٹھایا پھر واپس صندوق تک گئی اور اسے اندر ڈال کے بے نیازی سے ڈھکن گرا دیا پھر اسی شان سے واپس گھومی۔ یہ خطب اسی جگہ رہیں گے اور تم چاہو تو ان کو واپس چرا سکتی ہو لیکن بات یہ ہے شریفہ کہ تاشا بنتے مراد سے کوئی کچھ بھی نہیں چرا سکتا کیونکہ وہ پلنگ تک آئی اور تکیے تلے سے ایک بنڈل نکالا پھر اوپری کاغذ اٹھا کے شریفہ کے سامنے لہرایا کیونکہ تاشا صرف شہزادی نہیں ہے وہ ایک ساحرہ بھی ہے جس سے دنیا کا ہر کام آتا ہے شریفہ نے چہرہ اٹھا کے اس کاغذ کو دیکھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیلتی گئیں یہ جرنیل کا خط ہے شریفہ اور اس پہ اس کی مہر بھی لگی ہے اس میں وہ تمہاری راجہ مراد کے خلاف مدد پہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے یہ خط یہ خط تو میں نے کبھی نہیں پڑھا درست کیونکہ اس نے یہ خط تمہیں کبھی نہیں لکھا یہ خط میں نے لکھا ہے اس کی لکھائی میں اس کی مہر لگا کے چند منٹ میں میں نے ایک پورا خط لکھ لیا نقول تیار کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے شریفہ کنیز نے حیرت الجھن اور خوف سے اسے دیکھا ہاتھ پھر سے جوڑ لیے شہزادی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی جس دن یہ خط میرے صندوق سے غائب ہوئے نا اس دن میں اس طرح کے پچاس نئے خط بنا کے راجہ مراد کو دکھا دوں گی جرنیل کی خفیہ مہر اور لکھائی وہ پہچانتے ہیں اور میں ان خطوط میں وہ باتیں لکھوں گی کہ راجہ تمہاری گردن ایک لمحے میں اتار دے گا کہہ کہ اس نے جعلی خط زور سے بستر پہ پھینکے شریفہ کو خوف سے جھٹکا سایا میں تاشا پسونا ہوں اور جو چیز ایک دفعہ دیکھ لوں وہ مجھے نہیں بھولتی میرے دماغ سے تم ان خطوط کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کن پٹی پہ انگلی سے دستک دی کبھی نہیں چرا سکتی شہزادی شریفہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اس نے ہاتھ جوڑ کے چہرہ جھکا دیا میں آج سے آپ کی غلام ہوں راجا نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کا کہا تھا اور میں یہ صرف اسی لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ان کی غلام تھی مگر آج سے مجھ پہ سب سے پہلا حق آپ کا ہے میں آپ کے لیے وہ سب بھی کروں گی جو میں کسی اور کے لیے نہیں کرتی بس مجھے معاف کر دیجیے شہزادی وہ دوبارہ جھکنے لگی مگر تالیہ کی تنبی یاد آ گئی سو ہاتھ باندھے کھڑی رہی تالیا مسحری تک آئی ایک شان سے لباس کھلا کے اس پہ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی پھر گالوں پہ جھومتی سنہری لڈ انگلیوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے گویا ہوئی تم آج سے نہ صرف میری کنیس ہو بلکہ تم اس محل میں میری آنکھیں اور میرے کان ہوگی تم میرا ہر حکم بلا چو چرا مانو گی تم میرے لیے ہر وہ کام کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی اس کے بدلے میں تمہیں اچھا مال اور اچھی خوراک دوں گی اور سب سے بڑھ کے میں تمہیں عزت دوں گی میں تمہیں اپنے پیروں کو چاٹنے سے بچاؤں گی میں تمہیں ایک انسان کی طرح رکھوں گی لیکن جس دن تم نے مجھ سے غداری کی اس روز میں تمہاری جان لے لوں گی آخری الفاظ چبا چبا کے ادا کیے اس کی آنکھیں شریفہ کے اندر تک اتر رہی تھیں وہ فوراً سے بولی آپ مجھے ہمیشہ وفادار پائیں گی شہزادی میں نے محل سے کوئی غداری نہیں کی نہ کروں گی آپ حکم دیجیے میں آپ کے لیے کیا کروں ہوں تالیہ نے ایک انگلی اپنے کان کے آویزے پہ پھیرتے ہوئے سوچتی نظروں سے شریفہ کو دیکھا آج جب ہم بازار گئے تھے تو وہاں ایک عمارت تعمیر ہو رہی تھی وہ اور اس کے سامنے والی حویلی کس کی ہے وہ شریفہ نے جلدی جلدی ہتیلی کی پشتے آنسو رگڑے اور بتانے لگے وہ دونوں حویلیاں ابو الخیر کی ہیں وہ ملاقہ کا سب سے بڑا تاجر ہے بہت مار بیٹوں اور غلاموں والا ہوں کس چیز کا تاجر ہے وہ مچھلی گوشت اور مسالوں کا وہ ہندوستانی تاجروں سے سخت خار کھاتا ہے اور ان کے مسالے چرا لیتا ہے یا خراب کروا دیتا ہے اور اپنے مسالے کو مہنگے دام بیچتا ہے وہ رئیس ہے اور اس کے ہاں سلاطین وزرا عمرہ کا روز آنا جانا لگا رہتا ہے راجہ مراد کا خاص دوست ہے وہ اور وہ جو لوگ عمارت تعمیر کر رہے تھے وہ کون ہیں وہ اس کے غلام ہیں عام لوگوں کی طرح وہ منڈی سے غلام نہیں خریدتا بلکہ لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی غلام بنا لیتا ہے پھر ان سے مفت کام کرواتا ہے برسوں سے لوگ اس کے پاس یوں ہی قید ہیں مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں وہ ہر بندہ کا دوست جو ہوتا ہے تو کیا سارے غلام ہمیشہ اس کے پاس قید رہتے ہیں نہیں وہ چند غلاموں کو جو کسی ہنر سے آراستہ ہوں اور دیکھنے میں تنومند اور مضبوط ہوں ان کو وہ الگ کر لیتا ہے تالیا چونک کی سیدھی ہوئی اچھا اور ان کو وہ اچھی خوراک دیتا ہے نا تاکہ وہ صحت مند لگیں شریفہ نے سر ہلایا جی ہاں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے انہیں سارے ہنر سکھاتا ہے اور انہیں خوب تیار کر کے ہر تھوڑے عرصے بعد نیلامی میں بیچ دیتا ہے نیلامی وہ چونکی انسانوں کی نیلامی اس کا دل ڈوبا جی شہزادی چین میں بھی تو ہوتی ہوگی نا نیلامیاں اس کا انداز دفاعی مگر مغموم ہو گیا بڑے بڑے عمرہ اور شہزادے ایسے نیلامیوں سے اپنے لیے خاص غلام خریدا کرتے ہیں وہ رکی کیا آپ اس کے پاس سے کسی غلام کو خریدنا چاہتی ہیں جو میں چاہتی ہوں وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم وہ نہ کر سکو لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ کام تم ہی کو کرنا ہے ہر صورت اس کے الفاظ سر تھے اور سنگین بھی دماغ تیزی سے چل رہا تھا دیوار پہ لگی کندیل ہلکی سی پھڑ پھڑا رہی تھی باہر تڑا تر بارش برسے جا رہی تھی ابو الخیر کی حویلی کے باورچی خانے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے ان کے اندر فرش پہ بھوسے کے بستر تھے اور دروازوں کی جگہ پردے لہرا رہے تھے ایسے ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ چت لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا بازو کا تکیا بنا کے سر تلے رکھا تھا اور گہری سوچ میں گم لگتا تھا باہر موسلا دار بارش ہو رہی تھی وقفے وقفے سے بجلی چمکتی اور اوپر لگے روشن دان سے اندر آ کے سارا کمرہ روشن کر تھی روشن دان چند فٹ ہی اونچا تھا اور شیشے کا بنا تھا اس کے علاوہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی یکدم پردہ ہلکا سا سرکا اور ننی سی آریانہ اندر داخل ہوئی کھلے بالوں پہ سفید ہیئر بینڈ لگائے سفید فراق پہنے وہ آہستہ سے ایک دیوار سے جا لگی اور اداسی سے اسے دیکھنے لگی ڈیڈ ہوں چھت کو تکتے ہوئے بڑ بڑایا آپ دکھی ہیں نا ہونا بھی چاہیے آخر آپ ایک قیدی ہیں، وقت کے قیدی اس گندے میلے احاطے میں پھنسے قیدی جہاں کوئی کبھی بھی آپ کو زخمی کر سکتا ہے مار بھی سکتا ہے جہاں یہ آپ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے ہیں آپ کو اب اس زندگی اور خدا سے مایوس ہو جانا چاہیے وہ دھیرے دھیرے اس کو تل حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی تمہیں معلوم ہے میں جب لا پڑھ رہا تھا تو میں کیا بننا چاہتا تھا وہ چھت کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چڑ سی گئی آپ کو اپنی قسمت کو کوسنا چاہیے آپ کو رونا چاہیے آپ کو اچھی باتیں نہیں سوچنی چاہیے میں شیف بننا چاہتا تھا وہ چھت کو دیکھ کے مسکرایا مجھے کھانے سے محبت تھی سلاد کے پتوں کا رنگ آگ پہ پیاز بھوننے کی خوشبو اسٹیک کے پکنے کی آواز مکئی کے دانوں کی ساخت مجھے کھانے سے محبت تھی آریانہ اور مجھے کچن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے سبزیاں کاٹنے میں جو مزہ آتا تھا وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا تھا مگر میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ کچھ نہیں بنا پاتا تھا وہ مسکراتے ہوئے یاد کر کے کہہ رہا تھا چہرے پہ زخم کے نشان ابھی تک نظر آ رہے تھے شیو تازہ کی تھی مگر بلیڈ سے چند خراشے پڑ گئی تھی ڈیڈ اس مایوسی اور بد دلی کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہے یہ کچرا یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرنا ڈیڈ اس کا دماغ آریانہ کے روپ میں اس کو یاد کروا رہا تھا کہ اسے دنیا کے دوسرے اکثر لوگوں کی طرح صرف برا ہی سوچنا ہے مگر وہ اپنے دل سے کچھ اور کہے جا رہا تھا شادی کے بعد ویسے ہی اسرا کھانا بناتی تھی پھر میں سیاست پہ آ گیا امریکہ میں جب میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑنے نکلا تو میرے ساتھ پی آر کے لوگ ہوتے تھے ہر وقت اور جب میں مشہور ہوتا گیا تو میرا اسٹاف بڑھتا گیا لوگ میری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھے میں ملیشیا واپس آیا تو میرا نام مزید بڑھ گیا پرائیویسی ختم ہو گئی ملازمت ملازم consultant campaign staff body man ہر وقت ہر کوئی ساتھ چپکا ہوتا تھا سیاست TV shows public appearances میرا ایک بزنس پیس تھا مجھے اپنے امیج کے مطابق کام کرنا تھا میں کرتا رہا بارش کی بوندیں گرتی رہی بجلی چمکتی رہی اور وہ بولتا رہا آریانہ ساتھ ہی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں سن رہا تھا ہر وقت میڈیا رپورٹرز مخالف سیاستدان میری اپنی پارٹی کے لوگ اور میرا خاندان میرے فینس میری ہر حرکت کو جج کر رہے ہوتے تھے اور جب میں تنہا ہوتا تو بھی اتنا مصروف ہوتا کہ کچن میں قدم نہ رکھ پاتا مگر وہ شوق کبھی ختم نہیں ہوا میں قید تھا مجبوریوں اور کاموں میں مگر اب اب میں آزاد ہوں آپ قید ہیں ڈیڈ وہ روحان سی ہوئی ہر چیز میں مثبت پہلو دیکھنا چھوڑ دیں ڈیڈ نہیں میں آزاد ہوں پہلی دفعہ میں آزاد ہوا ہوں آریانہ اس نے نظروں کا زاویہ موڑا اور مسکرا کے دیوار سے لگی پریشان اور ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھا مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا کوئی میرا اسکینڈل نہیں بنائے گا کوئی مجھے جج نہیں کرے گا میں کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مجھے اس ملک کو نہیں چلانا مجھے کوئی پارٹی نہیں چلانی دیکھو یہاں کوئی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے مجھے کسی کے سامنے اپنا بزنس قائم نہیں رکھنا میں آزاد ہوں اور میں اس باورچی خانے میں کھانا پکا سکتا ہوں آپ ہنس چکے ہیں آپ مظلوم ہیں آپ وکٹم ہیں آپ میں مظلوم نہیں ہوں میں نے اپنی مرضی سے وہ دروازہ پار کیا تھا وہ میری چوائس تھی اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں خوش ہوں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مشکل وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھوں گا میں اس سے کچھ سیکھ کے ہی نکلوں گا تمہارے باپ نے آج تک ہمت نہیں ہاری گیو اپ نہیں کیا تو اب وہ کیوں ہمت ہارے گا نکل تو میں آؤں گا اس سے مگر مجھے اس قید کو بھی ایک تجربے جیسا سمجھنا ہے جو مجھے کچھ سکھائے مجھے اس سے بہتر انسان بن کے نکلنا ہے زیادہ آزاد آپ کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جنگلی لوگ آپ کو مار نہ دیں مرنا کیا ہوتا ہے آریانہ اس نے گہری سانس لی اور بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھے دوبارہ سے اوپر دیکھنے لگا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا اور جب آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہو تو پچھلی کے فائدے نقصان بے معنی ہو جاتے ہیں اگر مار بھی دیں تو کیا ہوگا میں موت سے نہیں ڈرتا موت بھی صرف ایک تجربہ ہے اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے وہاں کتنی اچھائی اور پازیٹیوٹی پھیلا کے جاتا ہوں جب انسان کو یہ مان آ جاتا ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرتا اس نے پھر سے دیوار کو دیکھا تو اب آریانہ وہاں نہیں تھی وہ اپنے تمام وہموں اور خدشوں سمیت غائب ہو چکی تھی وہ ہلکا سا مسکرایا اس کی مثبت سوچ نے اندر سر اٹھاتے منفی پن کو شکست دے دی تھی گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لی بارش اب ہلکی ہو رہی تھی صبح کا سورج ابھی پوری طرح قدیم ملاقہ پہ تلو نہیں ہوا تھا تاریخی نارنجی لکیریں جامنی آسمان پہ بکھری تھیں جب سپاہی ان تین قیدیوں کو اپنے نرغے میں لیے محل کے سبزہ زار پہ آگے بڑھ رہے تھے ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے اور وہ جھکے سروں کے ساتھ کے تار میں چل رہے تھے ایڈم سب سے پیچھے تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ لٹکا ہوا تھا جب ہم واپس جائیں گے تو ان شاء اللہ چیتالیہ کے خلاف عدالت میں گواہی دینے اور ان کو جیل بھجوانے والا پہلا شخص میں ہوں گا وہ بار بار زنجیر میں مقید ہاتھ شیف پہ پھیر کے تہیا کرتا تھا سپاہی ان کو لیے گھوڑوں کے کے استبل استبل تک آ گئے تلوار کی نوک سے ایک سپاہی نے پہلے قیدی کو اندر دھکیلا وہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا وہاں موجود مستعد کھڑے سپاہی نے کندھے سے پکڑ کے قیدی کا جائزہ لیا پھر اس کو گھما پھرا کے دیکھا پھر اس کی زنجیر کھول دی اور اسے کوئی پرمشقت کام سمجھانے لگا قیدی مرے مرے انداز میں سر ہلانے لگا پھر اس نے جھک کے کدال اٹھائی سپاہی اس کو روپ سے ہدایات دیتا ایک طرف لے گیا تو یہ تھی ان کی سزا ہر قیدی کو مشقت کرنی تھی ایڈم بن محمد کا دل مزید بچ گیا دیگر سپاہی ان دونوں کو لیے آگے بڑھ گئے محل کی اگبی طرف ایک جگہ بہت سے جنگی آلات رکھے تھے اور منہ اندھیرے ہی شاہی غلام ان کو بنانے اور ان کی صفائی میں جت جاتے تھے بھٹی جل رہی تھی اور لوہے کو اندر دہکایا جا رہا تھا وہاں موجود سپاہیوں نے دوسرے قیدی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور فٹافٹ کام پہ لگا دیا اب وہ ایڈم کو لیے مزید آگے وہ گم سم سا ان کے ساتھ چلتا آیا چیتالیہ پہ ملیشیا کے آئین کے مطابق چوری اور دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو اغوا کر کے حب سے بیجا میں رکھنے اور ان سے مشقت کروانے کا مقدمہ بھی بنتا ہے آسمان کی رنگت ہلکی ہوتی جا رہی تھی وہ اسی لیے محل کی عمارت کے ساتھ چلتے جا رہے تھے بہت سے دروازوں پہ پہرے دار کھڑے دکھائی دیتے تھے وہ آگے بڑھتے گئے پھر ایک اونچے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے ایڈم ذرا ٹھٹک کے آہستہ ہوا وہاں شریفہ اور ایک دوسری کنیز کے ہمراہ وہ کھڑی تھی تاج سر پہ سجائے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی سر پہ کپڑا تھا جو تاج سے نکلتا ہوا کمر تک گر رہا تھا نیچے اس نے گہرا نیلا اور سنہری لباس پہن رکھا تھا ایڈم کو دیکھ کے شان سے مسکرائی تھی میری کیا سزا تجویز کی ہے چتالیہ آپ نے وہ اسے دیکھتے ہی خفکی سے بولا کسی کو اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے تھے نہ کسی نے توجہ دی بس پہرے داروں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور خود دو قدم پیچھے ہٹ گئے اب وہ شہزادی کے سامنے کھڑا اپنی سزا کا منتظر تھا جیسے میں نے آپ سے گیلری میں بدتمیزی نہیں کی تھی مگر آپ نے وہاں بھی خوب واویلا مچایا تھا ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی بدتمیزی نہیں کی تھی لیکن پھر بھی آپ نے مجھے گرفتار کروا دیا اور وہ غصے سے بولنے لگا مگر شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے نزاکت سے اشارہ کیا تو پہرے داروں نے جھٹ اس دروازے کے پٹ کی طرف دھکیل دیا دروازہ کھلتا چلا گیا ایڈم نے چونک کے دیکھا اندر ایک طویل سا ہال تھا جگہ جگہ مشلیں روشن تھیں وہاں قطار در قطار لکڑی کے ریکس لگے تھے جن پہ ترتیب سے کتابیں سجی تھیں ایڈم کا منہ کھل گیا یہ شاہی لائبریری ہے ایڈم وہ اس کو دیکھ کے مدھم آواز میں بولی پہرے دار اور کنیزیں اس کو اجنبی زبان میں بات کرتے دیکھ کے بھی خاموش رہے جب شہزادی کچھ بول رہی ہو تو وہ گنگے بہرے بن جاتے تھے اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس کی تمام کتابوں کو نئی جلدیں عطا کرو گے یعنی جلد بھی بناؤ گے اور اس کو چپکاؤ گے بھی یوں تم ساری کتابیں پڑھ بھی لو گے جو کہ قدیم ملے میں لکھی ہیں ہمارے اسکولس میں کلاسیکل ملے کی چند کتابیں پڑھائی جاتی تھیں تم نے بھی پڑھی ہوں گی تم ذہین ہو رسم الخط سے واقف ہو چند دنوں میں الفاظ اور زبان پہ عبور حاصل کر لو گے کرنا بھی چاہیے کیونکہ جب تک تم زبان نہیں سیکھو گے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے اس لیے جب تالیہ کہے کہ اس کے پاس پلان ہے تو اس پہ بھروسہ کیا کرو کیونکہ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ ہکا بکا سن رہا تھا پھر وہ کنیزوں اور غلاموں کی طرف متوجہ ہوئی تمہاری شہزادی کو سات زبانیں آتی ہیں یہ قیدی چینی زبان بولتا ہے اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی فضول گوئی نہیں سمجھ سکوں گی غرور سے کہہ کے لباس سے اٹھائے آگے کنیزوں اور غلاموں کی گردنیں فخر سے اٹھ سی گئیں اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے دوسرے سپاہی ایڈم کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے وہ ابھی تک ات کھلے منہ کے ساتھ بار بار گردن موڑ کے شہزادی کو دیکھتا تھا اندر کتابیں ہی کتابیں تھیں ایک دیوار سے دوسری تک کتار در کتار ریکس علم کے خزانے قدیم کتابیں ان کی خوشبو مدھم جلتی روشنیاں لکھائی کے لیے بنی میزیں ان پہ رکھی سیاہی کی ڈبیاں پرندوں کے پروں والے قلم وہ مشہور سا گول گھوم گھوم کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا سپاہی اب درستی سے اس کو کام سمجھانے لگا جلد کیسے بنانی ہے اور کیسے کتاب پہ لگانی ہے ایڈم نے بلاخر گہری سانس چلو اخبار حب سے بیجا کی دفات میں اپنے مقدمے سے نکال دوں گا اس نے رحم دلی سے تالیا کے بہت سے گناہ معاف کیا اور سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا اس کی مشقت سب سے دلچسپ تھی ابو الخیر کی حویلی پہ وہ رات جب گہری ہونے لگی تو اس کی ساری کھڑکیوں کی روشنیاں دھیرے دھیرے گل ہوتی گئیں ایسے میں باورچی خانے میں ہنوس لال ٹین جل رہا سفید مونچھوں والا باورچی آستین چڑھائے ڈوئی ہاتھ میں پکڑے تندئی سے ایک کم عمر لڑکے کو جھڑک رہا تھا جو سر جھکائے مٹھیوں سے آتے نما کوئی شے گوند رہا تھا ادھر اس کا ہاتھ درست طریقے سے مڑتا ادھر باورچی ڈوئی کھینچ کے اس کے کندھے پہ مارتا وان فاتح ٹوکری پہلو پہ اٹھائے باورچی خانے میں داخل ہوا تو مچھلیوں کی بو بھی ساتھ ہی اندر آئی ٹوکری کٹی ہوئی صاف مچھلیوں سے بھری تھی جسے اس نے میز پہ لا دھرا اور پھر ناگواری سے باورچی کو دیکھا جو اس لڑکے کو کوستے ہوئے ڈانٹ مار کے کام کروا رہا تھا لڑکے کے آنسو بہ رہے تھے اور شانے سے خون بھی رس رہا تھا فاتح خاموش کھڑا سے گھورتا رہا باہر سے کسی نے آواز دی تو باورچی برے منہ بنائے باہر نکل گیا لڑکے نے بھیگا چہرہ اٹھا کے گلا میز نظروں سے فاتح کو دیکھا غصے والی شکل کیوں بنا رہے ہو اگر میری مدد نہیں کر سکتے تو اس کو جیسے آس ٹوٹنے کا دکھ تھا الفاظ نہ سمجھ آئے ہوں انداز بتاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے اس پہ نہیں تم پہ غصہ ہے اگر کوئی تمہیں مار رہا ہے اور تم اس کا ہاتھ خود نہیں پکڑ سکتے تو کوئی تمہیں اس کے ظلم سے نہیں بچا سکتا جب تک تم اپنے لیے نہیں لڑو گے کوئی تمہارے لیے نہیں لڑ سکتا لڑکے کو البتہ سمجھ نہ آئی بس قبضی سے آنسو پونچھتا پھر سے آٹا گوننے لگا فاتح اپنی کوٹری میں آ گیا رات سیاہ پڑ رہی تھی اور دھیرے دھیرے ساری حویلی نیند کی آغوش میں ڈوبتی جا رہی تھی وہ البتہ بھوسے کے بستر پہ چپ لیٹا کافی دیر بس چھت کو دیکھتا رہا ذہن میں وہ آریانہ سے باتیں بھی کر رہا تھا رات گہری ہوتی گئی دوسرا پہر گزرنے لگا جب ایک دم اسے لگا اوپر روشن دان سے کوئی سام گرا ہے وہ کرنٹ کھا کے اٹھا اور چند قدم پیچھے ہٹا پھر اندھیرے میں آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے دیکھا وہ سانپ نہیں تھا وہ روشن دان سے لٹکی رستی رسی تھی وان فاتح کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے رسی سے اوپر چڑھنا کتن مشکل نہ تھا چند منٹ میں وہ روشن دان سے نکل کے اوپر آ گیا جہاں چھت کا شیڈ بنا تھا طویل شیڈ جو مخلوطی تھا اور اوپر عمارت کے مینار تک جاتا تھا رسی وہاں چمنی سے بندھی تھی اور چمنی کے پاس وہ آرام دہ سی بیٹھی تھی پاتے احتیاط سے چڑھتا اس تک آیا پھر گردن گھما کے دیکھا پہرے دار بہت نیچے تھے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے تالیہ نے شاہی لباس کے بجائے سادہ کھلا سیاہ پاجامہ اور سیاہ لمبی قمیض پہن رکھی تھی آلتی پالتی کر کے بیٹھی وہ سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے بس سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے قریب پاتے نے قدم روکے شہزادی سر کو خم دیا وہ اٹھی نہیں بس سر کو جنجش دی توانکو جگہ مخلوطی تھی ذرا ہلتی تو نیچے پھسل سکتی تھی پاتے نے ادھر ادھر دیکھا تم یہاں کیسے آئی تالیا گردن اٹھا کے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتی مسکرائی جو مجھے آتا ہے وہ میری جان بچا سکتا ہے اور مجھے دو ہی کام آتے ہیں بلی کی طرح دیواریں پھان کے دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جانا اور کسی بھی آرٹ ورک کی ہو بہو نکالی کر لینا ان کاموں نے مجھے کنیز کی وفاداری خریدی اور وہ مجھے یہاں تک لے آئے فاتح احتیاط سے اس کے ساتھ بیٹھا تو کیا تم واقعی شہزادی تاشا ہو وہ اداسی سے مسکرائی جی ہاں وہ تاشا جس کا ذکر آپ کتابوں میں پڑھتے تھے وہ میں ہی ہوں وہ تمام کام جو اس نے کیے تھے وہ اب میں کروں گی ماضی نہیں بدل سکتا ہم دراصل تاریخ کو بدل نہیں رہے بلکہ ہم اس وقت تاریخ میں موجود ہیں اور ہم تاریخ کو بنا رہے ہیں تم نے بنگا رایا ملاو پڑھی ہے وہ دونوں مخروطی چھت پہ بیٹھے تھے اور ان کو سامنے دور دور تک ملاقہ کا قدیم شہر پھیلا ہوا نظر آتا تھا نہیں تو آنکھوں اس نے فاتح کو دیکھ کے کہا دونوں نے چہرہ ایک دوسرے کی طرف موڑ رکھا تھا میں نے صرف شہزادی تاشا کا نام سنا ہے میں نہیں جانتی کہ اس نے کون سے کارنامے انجام دیے تھے میں جانتا ہوں میں نے بنگرایا ملایو پڑھی ہے تالیہ کا دل زور سے دھڑکا تو مجھے بتائیے کہ میں یہاں کون سے بڑے کام کرنے جا رہی ہوں وہ بے چینی سے پوچھنے لگی وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا وہ کتاب تمہارے بارے میں لکھی گئی تھی مگر اس میں ان عظیم کاموں کا ذکر بھی ہے جو میں نہیں جانتا تم کر سکتی ہو یا نہیں اس لیے میں تمہیں ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا تم اپنی فری ول کو استعمال کر کے اپنی مرضی سے جو کرنا ہے کرو تو وہ کتاب جھوٹی تھی یا تم واقعی اتنی ہی عظیم ہو جتنا کہ اس میں لکھا تھا اس نے گہری سانس لی خیر ایڈم کو تم اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو گئی وہ جو انہماک سے سن رہی تھی اس کے بعد بدل دینے پہ بدمزہ ہوئی ذرا سے شانے اچکائے ہاں وہ محل میں پورے عیش و آرام سے رہ رہا ہے درجنوں غلام اس کی خدمت پہ معمور ہیں چھ سو کتابیں اس کو مطالعے کے لیے پیش کی گئی ہیں تین وقت کا کھانا شاہی باورچی خانے سے آتا ہے اس کا اور کیا چاہیے اس کو مطلب تم نے اس کو شاہی لائبریری میں قید بام شکت پہ رکھ دیا ہے اب یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے توانکو چونکہ میری نظر مثبت ہے تو میرے خیال میں وہ بڑے آرام سے ہے مزے سے بولی اور مسکراہٹ دبائی فاتح بھی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا سلطنت ملاقہ کا قدیم چاند آسمان پہ تیر رہا تھا اور ایسے میں وہ دونوں اس مخلوطی شیر پہ بیٹھے اعتراف سے بے خبر نظر آتے تھے تم کیسی ہو فاتح نے دھیرے سے پوچھا میرے پاس پلان ہے توانکو راجہ مراد مجھے چابی نہیں دیں گے اس لیے میں ایڈم کو زبان سکھا رہی ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہ سکے آپ کو بھی میں آپ کے مالک سے خرید کے محل میں لے جاؤں گی پھر ہم اس چابی کو مل کے تلاش کریں گے اور میں پوچھ رہا ہوں تم کیسی ہو تالیا وہ نرمی سے بولا تو تالیا نے چونک کے اس سے دیکھا میں وہ گمسم ہوئی اپنے بابا سے اتنے عرصے بعد ملی ہو اپنے ملک واپس آئی ہو خوش ہو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی یہ میرا ملک نہیں ہے یہ میرے لوگ نہیں ہیں میرا ملک صرف ملیشیا ہے دو ہزار سولہ کا ملیشیا اور مجھے اس میں واپس جانا ہے اور تمہارے باپا مجھے ان سے کوئی اپنایت کوئی محبت محسوس نہیں ہوئی ہمارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے میری فیملی صرف تاطم ہے اور کوئی نہیں وہ اداس ہوئی اور چہرہ موڑ لیا اب وہ دور اندھیرے میں ڈوبے شہر کو دیکھ رہی تھی یہ تو تم محسوس کر رہی ہو راجہ مراد کیسا محسوس کرتا ہے پتہ نہیں میرا نہیں خیال ان کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہے انہوں نے پہلے ہی دن میرے پیچھے کنیز کو لگا دیا یا شاید تم فرض کر چکی ہو کہ تمہیں کوئی بھی انسان اپنی فیملی نہیں سمجھ سکتا اس لیے تم اپنی اصل فیملی سے مل کے بھی پر امید نہیں ہو تم اپنی عزت نہیں کرتی تالیہ اس نے شاکی نظریں فاتح کی طرف موڑی میں سترہ سال بعد ان سے مل رہی ہوں مگر ان کے انداز میں کوئی محبت کوئی والہانہ پن نہ تھا تم اس سے سترہ سال بعد مل رہی ہو وہ تمہیں پانچ دن بعد مل رہا ہے پانچ دن صرف تم اس سے دور رہی ہو ظاہر ہے وہ نارمل ہوگا کیا آریانہ کو کھونے کے پانچویں دن آپ نارمل تھے الفاظ تھے کہ کیا فاتح ایک دم خاموش ہو گیا کیا اگر پانچویں دن اس چیئر لفٹ ٹریک پہ آپ جاتے اور وہ آپ کو مل جاتی تو کیا آپ اس سے محبت کا اظہار کرنے میں سرد مہری یا کنجوسی سے کام دیتے میرا کیس مختلف ہے میں اکیسویں صدی کا باپ ہوں پہلے زمانے میں لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے تھے باپ عموماً سخت گیر ہوتے تھے ہاں اس نے گہری سانس بھر کے ایسا بات میں سر ہلایا ہماری دنیا میں اور اس دنیا میں بہت فرق ہے اور اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے ہمیں راجہ مراد سے لڑنا پڑے گا تم اپنے باپ کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہو کیونکہ وہ کوئی ہیرو نہیں ہے وہ خطرناک ہیں قاتل ہیں ظالم ہیں انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا ان کی بھلائی کا وعدہ اور پھر انہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے اس وعدے کو بھلا دیا اور ایک طاقتور عہدہ حاصل کر لیا ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں توانکو وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے بولا سیاست دان وہ لمحے بھر کو کچھ بول نہ پائی میرے باپا ایک ظالم خطرناک سیاست دان ہیں تمہارے باپا صرف ایک سیاستدان ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تحمل سے کہہ رہا تھا سیاست دان سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی جنگ کسی لڑائی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سوائے ایک چیز کی کیا the art of politics Talia نے خفکی سے اسے دیکھا جو ہماری دنیا کی سیاست دان کرتے ہیں ملک کا پیسہ چوری کرنا لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لینا اور پھر ان کو بھلا دینا طاقت کا غلط استعمال کرنا یہ سب چیزیں اس پندرہویں صدی کے ملاقہ میں فٹ نہیں ہوتی اوہ تالیا وہ پیچھے ہوا اور بازوں کا بنا کے نیم دراز انداز میں مخروطی شیڈ سے ٹیک لگا لی تالیہ کو گردن موڑ کے اسے دیکھنا پڑا وہ اوپر آسمان پہ نظر آتے تاروں کو دیکھ رہا یہ تو برے سیاستدان کرتے ہیں میں تمہیں برا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم راجا مراد سے چابی حاصل کر سکتی ہو اگر تم اس کو اسی کے انداز سے ہینڈل کرو اور ان کا انداز جانتے ہیں آپ کل ایک آدمی کی گردن اڑا دی صرف عوام کو پیغام دینے کے لیے کہ ملک میں نیا بندہ آ گیا ہے ملک میں نئی شہزادی بھی تو آئی ہے کیا شہزادی نے چند لوگ گرفتار کرنے کے علاوہ لوگوں کو کوئی پیغام دیا میں طاقت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہیں مار سکتی گردنیں مارنا طاقت کے اظہار کا واحد طریقہ نہیں ہوتا وہ برا ہے تم اچھی ہو تم اپنے طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کرو طاقت کوئی ہموار زمین نہیں ہوتی یا تو یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے تمہیں اس کو بڑھانا ہوگا مگر کس طرح وہ الجھن سے بولی پھر چونکی آپ نے بنگر آیا ملائیو پڑھی تھی اس میں لکھا تھا کچھ ایسا کیا کہ شہزادی تاشا نے محل میں آتے ہی طاقت کا اظہار کیا تھا کیا تھا میں نے وہ بے چین ہو گئی کیا تھا نہیں کرو گی اب تم جو کرو گی وہ تاریخ بنے گا اور ابھی وہ کتابوں میں بھی لکھا جائے گا وہی جو میں نے پڑھا ہے یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ مگر میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم حقیقت میں کیا کرتی ہو ہو سکتا ہے مورخین نے کتابوں میں سچ نہ لکھا ہو اس نے بد دلی سے ابرو بھینچے یعنی آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی ہی نقل کر دوں جو تم سمجھو ٹھیک ہے پھر میں وہی کروں گی جو مجھے درست لگے گا لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں شہزادی تاشا کا انجام کیا ہوا تھا اسرا کہتی تھی اس کا انجام ٹریجک تھا میں نے نہیں پڑھ رکھا آپ نے تو پڑھا ہے نا وہ چند ثانیے کو اسے دیکھتا رہا پھر گہری سانس سے کیا تمہارے باپا کے پاس چابی موجود ہے یا اس کو نہیں بنانی پڑے گی وہ بات ٹال گیا تھا تالیا نے خفکی سے اسے دیکھا ٹھیک ہے مت بتائیں وقت خود ہی سب ظاہر کر دے گا پھر اس کا چہرہ دیکھ کے عجیب سے لہجے میں بولی آپ کو کسی چیز سے خوف کیوں نہیں آتا کبھی مایوس کیوں نہیں ہوتے آپ وہ جو گھٹنوں کے گرد بازوں کا ہلکا بنائے بیٹھا تھا اس بات پہ دھیرے سے ہنس دیا میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں مجھے بھی سیٹ بیک ملتے ہیں مگر میں ایک دن کی بری باتوں کو صرف اس دن تک خود پہ تاری رکھتا ہوں اگلی صبح میں نئی امید اور فریش ذہن کے ساتھ اٹھتا ہوں سب آپ جیسے نہیں بن سکتے ظاہر ہے سب میرے جیسے نہیں بن سکتے آسان تھوڑی ہے میرے جیسا بننا تالیا اداسی سے مسکرا دی پھر گردن گھما کے نیچے پھیلے احاطے کو دیکھا میں اب چلتی ہوں آپ نیچے اتر جائیں اور آرام کریں اپنا خیال رکھنا ووٹ کھڑا ہوا اسے سہج سہج قدم اٹھاتے جاتا دیکھتی رہی پھر لباس میں چھپا بٹوا نکالا گیلا بٹوا اب سوکھ چکا تھا اور اس میں وان فاتح کے ID card credit card رقم اور پاپ کارن کے ٹکڑے اسی طرح رکھے تھے وہ بٹوا واپس کرنے آئی تھی مگر نہیں کر سکی نہ جانے کیوں چند ساتوں بعد محل کے سبزہ زار پہ وہ خاموشی سے شریفہ کے ساتھ چل رہی تھی دونوں نے چوہے پہن رکھے تھے اور ٹوپیاں سروں پہ گرا رکھی لائبریری کے سامنے وہ رکی اور چوہے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو پہرے دار اسے دیکھ کے چونکے پھر ادب سے پیچھے ہٹ گئے اندر فرش پہ کتابیں پھیلائے چمڑے کو کاٹتا ہوا ایڈم بیٹھا تھا چراغے اور کندیلے روشن تھی وہ گال تلے ہاتھ رکھے ایک کتاب کے مطالعے میں منہمک تھا ایک کتاب کی جلد چپکا کے اسے سوکھنے کے لیے سامنے رکھا تھا آہر پہ وہ ہڑبڑا کے سیدھا ہوا پھر جلدی سے کھڑا ہو گیا چوہے والی شہزادی قریب آ رہی تھی ساتھ کوئی نہ تھا آپ کو معلوم ہے چیتالیہ اسکول میں ہمیں قدیم ملے میں لکھی چند کتابیں پڑھائی گئی تھی قدیم ملے بھی قدیم انگریزی کی طرح ہے وہ کتاب ہاتھ میں لیے جوش سے بتانے لگا تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر جوش قابل دید تھا شوسر کی کینٹبری ٹیلز چودہویں صدی میں لکھی گئی تھی اور پہلی نظر میں اس کی انگریزی بالکل سمجھ نہیں آتی مگر غور سے پڑھو تو زبان وہی ہے صرف تلفظ اور ہجے مختلف ہیں یہ قدیم ملے کی کتابیں میں تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہوں کیونکہ صرف الفاظ کے ہجے زیادہ ہیں اور یہ لوگ ان کو مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں ورنہ زبان تقریباً وہی ہے تم نے بنگر آیا ملاو پڑھی ہے شہزادی تاشا کی داستان وہ سنجیدگی سے بولی نہیں تو کبھی دل ہی نہیں چاہا یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ شہزادی تاشا نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے نہیں چیتالیہ مجھے نہیں معلوم مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں پہلے وہ الجھا پھر چونکا اوہ میں سمجھ گیا آپ ہر دفعہ کی طرح اس امتحان میں بھی چیٹنگ کر کے پاس ہونا چاہتی ہیں ہے نا آپ اس کتاب سے آئیڈیاز چرانا چاہتی ہیں صحیح کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے چور ہیرا پھیری سے جائے یا نہ جائے یہ قیدی ضرور اپنے سر سے جائے گا دان جما کے سرد لہجے میں بولی تو ایڈم کا منہ بن گیا میں ملیشیا کا ایک قانون پسند شہری ہوں آپ جو سارا دن میرے اوپر ظلم ڈھاتی ہیں ان کا حساب آپ کو ایک دن دینا ہوگا کام پہ دھیان دو اور زیادہ دماغ مت خرچ کرو کہیں ختم ہی نہ ہو جائے اور پھر ایک برہم سا ہوں کہہ کر وہ پلٹ گئے وہ ماتھے پہ لکیریں ڈالے سے جاتے دیکھتا رہا اگر بیجا گمان کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتا کہ کہیں چیتالیہ نے اصلی شہزادی تاشا کو قید کر کے اس کی جگہ تو نہیں لے لی ویسے ملیشیا کے قانون کے مطابق کسی دوسرے کی شناخت اپنا لینے پہ کون سی دفعہ لگتی ہے وہ ہڑ بڑھاتے ہوئے واپس بیٹھا اور چمڑے کا ٹکڑا اٹھا لیا ابھی اس سے کافی سارا کام کرنا تھا صبح کی سفیدی محل کے میناروں سے ٹکرائی تو جامنی آسمان پہ تیرتے بادلوں کے نارنجی کنارے غائب ہونے لگے یہاں تک کہ دھودیا بند سارے پہ چھا گیا اور آسمان خوب روشن ہو گیا شہزادی تاشا کی خواب گاہ میں سنگھار میز کے سامنے کرسی پہ وہ بیٹھی تھی اور ٹیک لگائے بے نیاز مغرور نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی پیچھے کھڑی شریفہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھی دانت کا بنا کنگا پھیر رہی تھی ایک بازو اس نے پھیلا رکھا تھا جس میں ایک دستی کنی سونے کے کنگن چڑھا رہی تھی راجہ نے کہا ہے کہ شاہی اتاری کو بلوایا جائے وہ آپ کو مختلف فنون اور آداب کی تربیت دیں گے اس کے علاوہ تالیہ نے ابرو اٹھا کے برہمی سے عکس میں اپنے پیچھے کھڑے اس سے دیکھا تاشا کو سب آتا ہے اسے کچھ بھی نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر شہزادی میری عرض سنیے شہزادیوں کو شاہی آداب سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے میں پہلے ہی بہت با ادب اور سلیقہ مند ہوں راجا سے کہو میری فکر نہ کیا کریں شریفہ خاموش ہو گئی تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک تائش جان ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا شہزادی یان صفو آپ سے ملنے آئی ہیں تالیہ چونکی فوراً شریفہ کو دیکھا پھر آئینے میں خود کو دیکھا اس کا سنگھار مکمل ہو چکا تھا لبوں پہ لپسٹک بھی لگی تھی اور آنکھوں میں کاجل بھی مگر بال بنانے ابھی رہتے تھے شہزادی کو انتظار کرواؤ مجھے ابھی دیر ہے بے نیازی سے بولی اور واپس پیچھے ہو کے بیٹھ گئی آئینے میں وہ اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں یان سفو کے ذکر کے بعد سے تپش سی بھر گئی تھی وہ ظالم شہزادی جس نے عروس سنگائی کے لوگوں پہ ظلم ڈھایا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو قید میں ڈالا تھا جس کی حد سے بڑھی حرکتوں پہ بھی سلطان سے ٹوکتا نہ تھا کیونکہ وہ چین کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور سلطان کی محبوب منگیتر جس سے چند دن بعد سلطان کی شادی ہونا تھی وہ اس وقت ملاقہ کی سب سے طاقتور عورت تھی سوائے راجہ مراد کے اس کے مقابلے پہ کوئی نہ تھا اس کی سازشیں وجہ بنی تھی کہ تالیہ کا آلوز سنگائی اجڑ گیا اور وہ وقت کا دروازہ پار کر گئی اور آج وہ اس شہزادی سے ملنے جا رہی تھی تالیہ نے آج گلابی زردار لباس پہنا تھا بالکل شاکنگ پنک لہنگا سا قدموں کے نیچے سے فرش پہ جھاڑو دیتا تھا اور قمیض گھٹنوں تک آتی تھی دونوں کہنیوں پہ ریشمی دوپٹہ پیچھے سے ڈال رکھا تھا جو لباس کے ساتھ ہی فرش کو چھوتا تھا سنہری بال آدھے بندھے وہ بالوں پہ تاج پہنے باہر محل کے سبزہ زار کی روش پہ چلتی آ رہی تھی دونوں قنیزیں اور خادم ایک قدم پیچھے تھے باغ میں ایک جگہ چھوٹے چھوٹے درخت لگے تھے ان کے ساتھ شہزادی یان سفو کھڑی تھی اس نے چینی طرز کی لمبی میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کے جوڑے میں لمبی سٹک اٹکی نظر آتی تھی سیاہ بالوں والی دراز قد اور پرکشش شہزادی مسکرا کے دور سے اس کو آتے دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ جو اور خادم کھڑے تھے وہ سب بھی چینی تھے گلابی لباس والی تاشا دونوں پہلوؤں سے لباس اٹھائے قریب آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا شہزادی اس نے سر جھکا کے آداب کہا تو سفو نے جواباً اپنا سر بھی جھکا دیا شہزادی پھر مسکرا کے اسے دیکھنے لگی ماشاء اللہ راجہ مراد کی بیٹی تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے آپ کو اس محل میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی شہزادی تاشا مگر اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ تین ماہ سے ہم علاقہ میں رہ رہے ہیں مگر کسی نے ہم سے ذکر تک نہ کیا کہ سلطان کے پھپیزاد راجہ مراد کی کوئی بیٹی چین میں بھی رہتی ہے ویسے چین کے کس شہر میں اتنے سال گزارے آپ نے تالیہ جبرن مسکرائی کسی ایک شہر میں گزارے ہوں تو بتاتی اتنے شہروں میں رہی ہوں کہ مجھے تو سارا چین اپنا ہی لگتا ہے یان سفو کی مسکراہٹ گہری ہوئی نظریں تالیہ پہ جمی تھی آپ کی بہن کی گمشدگی کا سن کے افسوس ہوا کیا تالیہ ابھی تک نہیں ملی تاشا اور میں نے تالیہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اللہ نے چاہا تو وہ ضرور مل جائے گی آواز پہ وہ چونک کے بے اختیار گھومی راجہ مراد روش پہ چلتا آ رہا تھا ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور سپاٹ چہرے پر سرد سی مسکراہٹ تھی تھی کندھوں پہ پہنی پوشاک قدموں تک آ رہی کے تنے آساب قدرے ڈھیلے ہوئے وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو اسے مضبوط سہارے کا احساس نہ ہوا نہ جانے کیوں راجہ آپ کو دیکھ کے اچھا لگا کیا آپ نے میرا کام کر دیا پوچھتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا آپ کو زحمت بھی بہت دے رہی ہوں مگر کام ضروری تھا یان سفو نرمی اور خفت سے بولی تھی وہ خفت مصنوعی تھی یا شاید اس کا انداز ایسا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے شہزادی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ جو سامان آپ کو درکار تھا وہ میں نے آپ کے محل بھجوا دیا ہے اور ہاں آپ کا چور بھی پکڑا گیا ہے آپ کا بہت شکریہ راجہ وہ ممنون ہوئی پھر تالیہ کا چہرہ دیکھا جو باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی میرے محل سے تھوڑا سا سونا چوری ہوا تھا راجا نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے سپاہی چور کا سراغ لگا لیں گے میرے ہی ایک ملے غلام تھا جو بھاگا ہوا تھا اور بلا آخر راجا نے اس کو ڈھونڈ ہی نکالا تالیا نے محض سر ہلا دیا اس کے احساب تن رہے تھے شہزادی اب پھر سے راجا کا شکریہ ادا کر رہی تھی شہد سے میٹھے لہجے ممنون چہرے کیا یہ دونوں دشمن نہیں تھے یہ رہا آپ کا مجرم چند سپاہی دور ایک شخص کو رخسیوں میں باندھے لے کر جاتے نظر آ رہا تھا غالباً وہ کے ساتھ ہی آئے تھے نے اشارہ کیا تو وہ اس شخص کو وہیں لے آئے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پیر بھی زنجیر پا تھے یان سفو نے ایک محضوظ نظر اس پہ ڈالی وہ اب سامنے آ کھڑا ہوا تھا اس کی پٹی کھولو میں چاہتی ہوں کہ سزا کے وقت یہ میری آنکھوں میں دیکھے آپ اس کو ابھی سزا دینا چاہتی ہیں راجا نے سنجیدگی سے پوچھا یان سفو نے چمک کے اسے دیکھا کیا آپ نہ دیتے میرا مطلب تھا اس جگہ باغ میں خیر راجا خاموش ہو گیا سپاہیوں نے قیدی کی پٹی کھول دی اس نے شہزادی کو دیکھا اور نظریں خفت سے جھکا لیں تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا شہزادی نے ایک ہاتھ پھیلایا تو ایک سپاہی نے اس پہ تلوار رکھی دوسرے سپاہی نے قیدی کا دایاں ہاتھ رسی سے نکال کے زور زبردستی سے سامنے کیا تالیا کا سانس تھم گیا یہ آدمی چور نہیں ہے اگر چور ہوتا تو منت سماجت کرتا یہ تو سزا کے لیے تیار ہے اس نے چونک کے راجا مراد کو دیکھا جو کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا سنجیدگی اور خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا یہ آدمی باپا نے پکڑا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی باپا نے اصل چور کو بچانے کے لیے اس کو سامنے کر دیا ہے ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی اسلام میں جو چور کی سزا ہے وہی میں شہزادی یان سفو تمہیں دیتی ہوں کہہ کے شہزادی نے مہارت سے تلوار بلند کی چور نے آنکھیں سختی سے نیچ لی تلوار نیچے آئی اور اس کا ہاتھ کڑائی سے کاٹ کے نیچے گرا گئی خون کے چھینٹے سیدھے تالیا کے اوپر آتے مگر وہ تیزی سے پیچھے ہو گئے بے اختیار اس نے باپ کی کہیں کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ آدمی درد سے چلا رہا تھا بازو سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا یان سفو نے تلوار واپس تھما دی اور مسکرا کے تالیا کو دیکھا وہ لوگ سپاہی کو لیے واپس مڑ گئے اس کا خون یہاں وہاں گھاس پہ گرتا جا رہا تھا شکریہ بندہ ہارا مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ میرے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میری مدد کرتے رہیں یہ کہہ کے شہزادی مڑ گئی اس کا عملہ بھی ساتھ ہی پلٹ گیا اور سبک رفتاری سے وہ روش پہ آگے بڑھتے گئے تالیا اسی طرح سن کھڑی تھی مراد کی کہنی سے آستین اس نے سختی سے بھینچ رکھی تھی آنکھیں دور جاتی یان سوفو پہ جمی تھی باپا لب پھڑ پھڑائے مراد نے گردن موڑ کے غور سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا شریفہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے شاہی اطالیق بھجوانا چاہتے ہیں جو مجھے شاہی آداب کی تربیت دے اس کی آواز میں کپ کپاہر تھی اور نظریں وہیں جمی تھی آپ کل صبح اس کو میرے پاس بھجوا دیں میں شہزادیوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہتی ہوں راجہ مراد ہلکا سا مسکرایا ایک ہاتھ سے تالیا کا کندھا ذرا دبایا اور آگے بڑھ گیا تالیا کی بھینچی مٹھی سے اس کی کہنی پھسل گئی مٹھی خالی رہ گئی اور دور اسی نقطے پہ جمی نظریں ویسے ہی خالی تھیں قدیم کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا کونے میں زمین پہ دو زانو بیٹھا ایڈم ایک چوکی پہ کاغذ پھیلائے سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھ رہا تھا چراغ چوکی پہ رکھا تھا اور اس کی پھڑ پھڑاتی زرد روشنی صفات کو روشن کیے ہوئے تھی میرا نام ایڈم بن محمد ہے اور میں ہمیشہ سے ایک مستقبل کے خوف کا شکار انسان رہا ہوں وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھ رہا تھا میں اپنے اعتبار سموار کے آنے کے خوف میں ضائع کر دینے والا انسان ہوں میں ہمیشہ کل کیا ہوگا اور میں یہ کیسے کروں گا سوچنے والا انسان ہوں ابو الخیر کی حویلی کی رسوئی میں کھڑا بوڑھا باورچی سیخوں پہ گوشت کے ٹکڑے پرو رہا تھا اور ساتھ کھڑے فاتح کو سمجھا رہا تھا وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے غور سے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہا تھا مستقبل کے خوف کے ساتھ ناکامی کا خوف بھی میرے اوپر ہمیشہ تاری رہا ہے میں زندگی کا ہر باب شروع کرنے سے قبل یہ سوچتا ہوں کہ کیا کروں جو ہار سے بچ جاؤں محل کے برآمدے میں اتالی چند قادموں کے ہمراہ کھڑا تھا اور انگلیوں پہ لمحے شمار کر رہا تھا جب کہ سر پہ سیبوں کا تھال رکھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی سیدھی لکیر میں چند قدم اٹھائے ہی تھے کہ توازن بگڑا سارے سیب نیچے آ گرے مگر وان فاتح کہتے ہیں کہ زندگی ان پہ مہربان ہوتی ہے جو یہ سوچ کے نئے باپ شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جیتنا کیسے ہے فاتح چولہے پہ چڑھے برتن میں بوتل سے مائع انڈیل رہا تھا آگ نے مائع کو چھوا اور شولہ سا بھڑکا اس کے ہاتھ کو آگ کی لپیٹ نے چھوا اور وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹا جلن کا شدید احساس میں ساری کتابی باتوں کو مانتا ہوں کہ ہاں ہمیں ہمیشہ مثبت ہی سوچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ مگر میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ مثبت سوچنے کا آغاز کیسے کیا جائے چھوٹی میز کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے درمیان میں بڑے پیالے میں پانی رکھا تھا اطالی غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بار بار پانی میں ہاتھ مارتی تھی پانی اچھل کے باہر آ گرتا وہ بے بسی سے اس کو دیکھتی اور کندھا اچکاتی اس کا کیا فائدہ استاد میں بھی فاتح صاحب جیسا مثبت آدمی بننا چاہتا ہوں مگر میں کہاں سے شروع کروں فاتح جلے ہاتھ کے ساتھ گوندے میدے کو بیل رہا تھا روٹی بار بار ٹوٹ جاتی وہ ضبط کر کے پھر سے شروع کرتا پھر ایک دم اس نے روٹی اکٹھی کر کے مٹھی میں بھینچی اور دیوار پہ دے ماری پھر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا چند لمحے گزرے اور اس نے گہری سانس سے لے کر خود کو نارمل اور دوبارہ سے پیڑے نکالنے لگا اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ پہلے میں اپنے اندر کے منفی پن کو نکالنے کی صحیح کروں مجھے سب سے پہلے کون سی چیز منفی رد عمل کی طرف دھکیلتی ہے لوگوں کی باتیں غصہ دلاتی خوف دلاتی باتیں وہ مسحری پہ بیٹھی تھی ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا جس پہ سوئی سے وہ کچھ کاٹ رہی تھی اتالیک اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا کمر پہ ہاتھ باندھے جھک کے ٹانکا دیکھ رہا تھا پھر اس نے نفی میں سر ہلایا تو تالیا نے غصے سے کپڑا گول مول کر کے واپس پھینک دیا اطالیک آگے بڑھا جھک کے کپڑا اٹھایا اور ادب سے واپس شہزادی کو لا دیا تالیہ نے روحانسی ہو کے اسے دیکھا اور تھام لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے یعنی جلد رد عمل دے دینے اس کا مطلب ہے ہم انسانوں کو اپنے اندر فیڈ اس پروگرام کو بدلنا ہوگا ہمیں ذرا ذرا سی بات پہ رد عمل دینے سے خود کو روکنا ہوگا وہ رسوئی میں کھڑا تھا اور سامنے ڈھیروں پیالیاں رکھی تھیں وہ چائے دان کو ہوا میں کئی فٹ بلند کیے پیالیوں میں چائے انڈیل رہا تھا کہوے کی دھار سی نیچے آتی اور ایک ایک کپ کو بھرنے لگتی جہاں اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا اور کہوا باہر چھلکتا وہیں ایک کٹا کٹا پہرے دار زور سے چھڑی اس کی کمر پہ مارتا وہ ضبط سے لمحے بھر کو آنکھیں میچتا پھر دوبارہ سے گہری سانس لے کر ڈیلتا میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک میں ہر ایک کی ہر بات کو دل سے لگاتا رہوں گا تب تک میں اذیت میں رہوں گا کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے وہ گاؤں تکیے کے سہارے بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں ستار اٹھا رکھا تھا اس کی مختلف تاروں کو چھیڑتی وہ اسے بجانے کی کوشش کر رہی تھی اطالی کھڑا افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا وہ دانت کچا کے مزید تیز تیز انگلیاں تاروں پہ رگڑنے لگی انگلیوں کے پوروں سے خون نکلنے لگا اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پہ یقین نہیں کر لیتے بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بیجا سوچتے نہیں رہتے دو چولہوں پہ کڑھائیاں رکھی تھیں وہ بیک وقت تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ان میں چیزیں الٹ رہا تھا پھر کڑھائی کے ہینڈل کو پکڑ کے اٹھا کے سبزیوں کو الٹا پلٹا انداز میں مہارت اور چہرے پہ سنجیدگی تھی دور بیٹھے بوڑھے باورچی نے محض نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے جھک کے اپنا کام کرنے لگا اگر دوسروں کے منہوں سے نکلے الفاظ ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنی پوری ذات کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے نہیں اگر مجھے مثبت انسان بننا ہے تو مجھے پہلے قدم کے طور پہ اپنے موڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لینا ہوگا وہ سر پہ ایک کتاب کے اوپر سیب رکھے سفید چاک کی کھینچی لائن پہ سیدھ میں چل رہی تھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی اب پیر نہیں رپٹ رہا تھا وہ بالکل سیدھی چل رہی تھی میں بطور انسان کے اکیلا ہی اس دنیا میں آیا تھا اور اکیلا ہی جاؤں گا میرے دوست اور میرے گھر والے بھی ہر وقت میری پسند کی بات نہیں کہہ سکتے میں دن میں بہت دفعہ بہت سی باتوں پہ دکھی ہوں گا اور اس دکھ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے ابو الخیر کی طویل ڈائننگ ٹیبل سجی تھی اوپر فانوس چل رہا تھا سربراہی کرسی پہ ابو الخیر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا دائیں ہاتھ کھڑا غلام چائے دان سے اس کی ننی پیالی میں سراہد سے کہوا انڈیل رہا تھا دھار برابر تھی ایک قطرہ بھی باہر نہیں چھلکا تھا مثبت مثبت سوچ مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں میری بہت سی دوسری آرا غلط ہو سکتی ہیں ویسے ہی یہ بھی غلط ہے تالیہ اور اتالیک لکڑی کی میز کے دونوں سروں پہ بیٹھے تھے اس نے زور سے پانی کے پیالے پہ ہاتھ مارا پانی چھلکا اتالیک نے دوبارہ کرنے کو کہا اس نے دوبارہ سیدھا ہاتھ مارا مگر اتالیک نے جلدی سے پیالہ ہٹا لیا اس کا ہاتھ میز پہ پوری قوت سے لگا لکڑی کی میز تڑاک سے تین ٹکڑوں میں بٹ گئی تالیہ کی آنکھیں حیرت اور استحجاب سے پھیل گئیں اور کسی کی غلط آرا کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں اس کے سامنے رکھی تھی اور وہ کھڑے کھڑے اس پہ مہارت سے سوئی سے ٹانگ کے کاڑے جا رہی تھی ایک پورٹریٹ سا نقش ہو رہا تھا وہ مسکرا کے رفتار تیز کیے گئی میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح مجھے وان پاتے کی طرح ہمیشہ جیت کا سوچنا ہے یا مستقبل کے خوف سے نکل آنا ہے میں واقعی نہیں جانتا مگر میرے خیال میں زندگی کو جتنا اب تک میں سمجھا ہوں اگر میں مثبت انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے موڈ اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسروں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا وہ سلائیوں کو ہاتھ میں پکڑے باغیچے میں کرسی پہ بیٹھی تیزی سے اون کے دھاگے کو بنے جا رہی تھی الٹا سیدھا اون کے گھر ہر شے اس کی انگلیوں پہ بہت آسان ہوتی جا رہی جب تک میں ہر آدمی کی رائے پہ دکھی ہوتا رہوں گا یا جواب میں اس پہ غصہ کرتا رہوں گا میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا وہ چمٹے کی مدد سے بھنی ہوئی بوٹیاں اٹھا اٹھا کے تشتری میں رکھ رہا تھا سارے باورچی خانے میں باربیکیوں کا دھواں اور مہک پھیلی تھی باورچی نے کلیجی کے ایک ٹکڑے کو منہ میں رکھا تو اس کے تاثرات خوشگوار ہو گئے لیکن پھر چہرہ سنجیدہ بنائے آگے بڑھ گئے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے مگر اتنا ضرور معلوم ہے مجھے کہ سارے بڑے آدمی مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں ہاں یہ بات مجھے اچھے سے معلوم ہو گئی ہے اطالق کتاب اٹھائے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ سامنے کرسی پہ معدب بیٹھی کتاب کو دیکھے بغیر مسکرا کے لفظ پر لفظ سب سنائی جا رہی تھی انسان کو چھوٹا اس کی سوچ بناتی ہے بڑی سوچ اچھی سوچ اسے آزاد کرتی ہے وہ چھرا ہاتھ میں لیے لکڑی کے تختے پہ کٹ کھٹ سرخ ہری سبزیاں کاٹ رہا تھا اگر میں اپنی سوچ کو آزاد کرنا سیکھ جاؤں اور میں اپنے ہر قسم کے خوف سے خود کو نکال لوں تو میں اتنا ہی ٹھنڈا اور آزاد انسان بن جاؤں گا جتنا فاتح صاحب ہیں جتنے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہاں میں ابھی سارے گر نہیں سیکھ پایا لیکن تھوڑی بہت زندگی کی حقیقت مجھے معلوم ہونے لگی ہے تالیہ تیر کمان کو تانے فضا میں نشانہ باندھے زور سے کمان کھینچ رہی تھی تیر فضا میں اڑتا ہوا سیدھا ایک پرندے کے اندر بے وست ہو گیا اس نے مسکرا کے کمان نیچے کی پرندہ گھائل ہو کے سیدھا نیچے آن گرا اور جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا ایڈم نے سیاہی میں ڈوبا قلم پرے رکھا اور اداس مسکراہٹ سے کاغذ اٹھا کے دیکھا اس پہ سیاہی ابھی گیلی تھی اس نے کاغذ کا کنارہ چراغ کے شولے پہ سلگایا آگ نے کاغذ کو پکڑ لیا اور وہ پھیلنے لگی وہ اپنے الفاظ کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا چند ہی لمحوں میں اس کے الفاظ راگ کا ڈھیر بن گئے قدیم ملے میں لکھے خوبصورت پختہ الفاظ چار ہفتے بعد اس صبح سورج نکلتے ہی بادل ایسے چھائے کہ آسمان پھر سے سیاہ پڑنے لگا سارے پہ چھاتا سی تن گئی اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی محل کے کتب خانے کی کھڑکی کے ساتھ کرسی میز پہ بیٹھے ایڈم نے کتاب سے سر اٹھا کے کھڑکی کے شیشے سے تر تر ٹکراتی بوندوں کو دیکھا اور پھر چہرہ موڑا مناسب خوراک اور صاف لباس کے باعث وہ نارمل لگ رہا تھا کیا میں اب شہزادی تاشا سے مل سکتا ہوں چار ہفتے سے میں قید ہوں اور شہزادی اول روز کے بعد دوبارہ مجھ سے نہیں ملی انداز شکایتی تھا مگر لہجہ صاف تھا پیچھے کھڑے پہرے دار سپاہی نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی شہزادی آج کل اطالیق کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں اور وہ ہر وقت قیدیوں سے ملاقات نہیں کرتی اس لیے اپنے کام سے کام رکھو ایڈم نے گہری سانس لے کر چہرہ واپس کتاب پہ جھکا دیا اس کے ساتھ کے دونوں قیدیوں کو شہزادی کے فرمان کے مطابق رہا کر دیا گیا تھا ایک وہی رہ گیا تھا مگر اس دوران وہ قدیم ملے بول سمجھ اور لکھ لیتا تھا وہ جدید ملے سے بہت زیادہ مختلف نہ تھی پھر بہت سی کتابیں یہاں دستیاب تھیں اور کتابیں پڑھنے میں وہ ہمیشہ سے اچھا رہا تھا کتب خانے سے دور محل کے ایک اونچے مینار پہ بنی کھڑکی شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں کھلتی دکھائی دے رہی تھی اس کھڑکی پہ بھی بوندے تڑا تڑ برسے جا رہی تھی اندر پلنگ پہ ٹیک لگائے تالیاں بیٹھی تھی ریشمی لحاظ سینے تک ڈالے وہ شب خوابی کے لباس میں تھی بال کھلے تھے اور ہاتھوں میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی بار بار جمائی روکتی تھی قریب شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی بتا رہی تھی سلطان مرسل کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں پچھلے چار ہفتوں میں کئی بار پیغام پہنچا چکے ہیں ہم مگر ملکہ یان سفو منع کروا دیتی ہیں آپ اپنے باپا سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ سلطان سے آپ کی ملاقات کروا دیں یان سفو کی سلطان سے شادی ہو چکی تھی اور اب وہ ملکہ بن کے سلطنت محل میں منتقل ہو چکی تھی تالیہ شادی پہ نہیں گئی تھی ابھی وہ اتنے سارے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی رہنے دو کتاب پڑھتے پڑھتے تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا باپا کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کافی دن سے سلطان سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ملکہ اس کے قاصد کو سلطان تک پہنچنے سے قبل ہی واپس موڑ دیتی تھی آپ اطالی ان کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کے سوا سارا دن اس کمرے میں پڑی رہتی ہے آپ بیمار تو نہیں ہیں شہزادی میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اتنے پرتعیش کمرے اور ہر طرح کی اچھی خوراک کے باوجود بھی آپ اداس نظر آتی ہیں تالیہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا کیونکہ یہاں زندگی بہت آسان ہے یہ دنیا بہت مختلف ہے یہاں کھانے کو بہت کچھ ہے تلے ہوئے بھنے ہوئے گوشت سے بھرپور کھانے اتنی کیلوریز اور پھر یہاں میں میلو جاگنگ نہیں کر سکتی یہاں جم نہیں ہے یہاں پارٹیز نہیں ہیں یہاں سوئمنگ نہیں کی جا سکتی صرف ایک چیز ہے ٹارگیٹ راجا کی سے وہ چابی چرانی ہے مجھے سارے پلان اسی کے گرد گھومتے ہیں سوچتی رہی مگر بولی کچھ نہیں پھر احساس ہوا شریفہ کچھ کہہ رہی ہے وہ چونکی کیا آپ کو ابو الخیر کی حویلی میں دلچسپی تھی نا شہزادی آج شام ابو الخیر نے راجہ مراد کو اپنے ہاں دعوت پہ مدعو کیا ہے سلطان مرسل اور ملکہ بھی وہاں ہوں گے اچھا واقعی وہ کتاب پرے پھینک کے ایک دم سیدھی ہوئی کھانے کی دعوت ہے جانے کون کھانا بنا رہا ہوگا دل اس خیال پہ زور سے دھکا چہرہ تم تما اٹھا تم میرا بہترین لباس اور زیور تیار کرو آپ آپ بھی جائیں گی دعوت میں تاشا کو کوئی روک کے دکھا سکتا ہے کیا وہ شریفہ کو دیکھ کے مسکرائی تھی ابو الخیر کی حویلی کے احاطے میں بنی جیل شام ڈھلتے ہی بھرنے لگی تھی قیدی غلاموں کو واپس لا کے اس میں بھرا جا رہا تھا سارے دن کی مشقت کے بعد تھکے ہارے قیدی اندر آ کے نڈھال سے ادھر ادھر لڑکنے لگے تھے ایسے میں صرف وہی غلام باہر تھے جو احاطے کے دوسرے کاموں پہ معمور تھے یا جن کو حویلی کے اندر خدمت پہ رکھ لیا گیا تھا جیسے فاتح رامسل جو باورچی خانے میں کام کر رہا تھا وہ سر جھکائے کھڑا مچھلی کے پتلے بناتا نظر آتا تھا ماتھے پہ مقامی لوگوں کی طرح پٹی باندھ رکھی تھی سرمئی پاجامے کے اوپر کتے کی آستینیں کہنیاں تک موڑ رکھی تھی رنگت کافی جھلس گئی تھی پہلے سے کمزور بھی لگ رہا تھا گو کہ اسے اچھی غذا ملتی تھی مگر وہ جو بہت مناسب ڈائٹ فوڈ کھانے کا عادی تھا اسے یہ غذا اب کہیں جا کے بامشکل سوٹ کی تھی ورنہ شروع شروع میں اکثر میدا الٹنے کو آ جاتا تھا مگر وہ تحمل سے برداشت کر لیتا تھا ایک ساتھی باورچی ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور چولہے پہ چڑھے پتیلے کا ڈھکن اتار کے دیکھنے لگا تو فاتح نے چہرہ اٹھا کے کے دیکھا کون آ رہا رہا ہے ہے جس لیے اتنا اہتمام کیا جا وہ اب قدیم ملے کے چند الفاظ بول اور سمجھ لیتا تھا ایڈم جیسی شستہ گفتگو تو نہیں کر سکتا تھا مگر اشاروں اور چند الفاظ سے بات سمجھا لیتا تھا سلطان مرسل ملکہ یان صوفو اور بندہ ہارا راجا مراد دوسرا باورچی مہمانوں کے نام گنواتا گیا فاتح کے سبزی کاٹتے ہاتھ دھیمے پڑے کیا بندہارا کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا سر جھکائے سر سا پوچھا مثلاً کون وہ دیکچے میں ڈوئی ہلا رہا تھا ملکہ ایک خاتون ہے اور ابو الخیر کے گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی تو کیا ملکہ تنہا بیٹھیں گی کس سے باتیں کریں گی مزید سر سا پوچھا وہ تنہا کیوں ہوں گی ان کے سب سے معزز قرابت دار کو جو مدو کر رکھا ہے ابو الخیر نے کون وہ چونکا غلام نے ڈھکن واپس رکھا اور ایک اچتی نظر اس پہ ڈالی وہ جس کو ابوالخیر ہر چند دن بعد حویلی میں بلا لیتے ہیں جو رات گئے تک یہاں بیٹھا ملکی امول پہ گفتگو کرتا ہے اور شطرنج کھیلتا ہے سن باؤ تائجیان تین نگینوں والا غلام فاتح میں اتنی تیزی سے گاجر کا ٹکڑا کاٹا کہ چٹکنے کی زوردار آواز آئی تائی جیان غلام کو کہتے ہیں اور وہ جو ہجڑے غلام ہوتے ہیں ان کو خواجہ سرا فورن سے چہرہ اٹھایا تو اس پہ مختلف رنگ تھے جیسے وہ شوق میں ہو سن باؤ تائی جیان باورچی جی کو دیکھ کے دہرایا یعنی چینی بادشاہ کا تائی جیان جو ملکہ یان سوسو کے ساتھ چین سے آیا تھا کیا نام ہے اس کا وانگ لی مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو سن باؤ تین خزینوں والا اس نے دہرایا فاتح کا چہرہ یوں تھا گویا سارا خون نچوڑ لیا گیا تھا پھر وہ جبرن مسکرایا مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے کیا آج میں برتن لگا سکتا ہوں باورچی نے چونک کے اس سے دیکھا پھر فوراً دور کھڑے بوڑھے نگران کو اس کا چہرہ جیسے دمک اٹھا تھا ہاں کیوں نہیں تم سب سیکھ تو چکے ہو میں تمہارے کمرے میں آج آرام کر لوں گا تم نگران کو کہنا میری طبیعت خراب ہے فکر نہ کرو میں تمہاری جگہ سنبھال لوں گا وہ بد وقت مسکرایا آیا تو پھر یہ شوربا تم ہی اندر لے جاؤ وانگلی کب کا آیا بیٹھا ہے ابھی دوسرے مہمان نہیں آئے دیگچے کی طرف اشارہ کر کے وہ غلام خوشی خوشی پیچھے ہٹ فاتح نے دور دوسرے ملازموں کے سر پہ کھڑے نگرانی کرتے بوڑھے کو دیکھا اور گہری سانس لی چند منٹ اس کو راضی کرنے میں بھی لگنے تھے جس لمحے وہ لکڑی کی تشتری میں چاندی کے پیالے میں شوربہ رکھے باورچی خانے سے نکلا تو سامنے طویل راہداری نظر آ رہی تھی وان فاتح قدم قدم آگے بڑھنے لگا یہ سن باؤ وانگلی کا مجسمہ ہے سن باؤ یعنی تین خزینے یا نگینے بدھ مت کے تین نگینے ہوتے ہیں تین عقائد بدھا دھرما سنگھا وہ تشتری اٹھائے راہداری میں آگے چلتا جا رہا تھا بار بار لب کاٹتا سر جھٹکتا وانگ لی ایک چینی غلام تھا پندرہویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بلبوتے پہ کم عمری میں ہی محل میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے اس نے راہداری کا موڑ کاٹا اور بڑے سے دیوان خانے میں داخل ہوا وہاں ایک کونے میں شطرنج کی بسات ہوئی میز پہ بچھی تھی اور اس کے گرد کرسیوں پہ آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے ابو الخیر اور وانگ لی پھر وہ چینی بادشاہ کا خاص سفیر مقرر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے فاتح ان کے قریب آیا اور ادب سے تشتری سے پیالہ نکال کے ابو الخیر کے سامنے رکھا ابو الخیر مہندی رنگ لمبے بالوں والا آدمی تھا جیسے ببر شیر کے بال اس کے چہرے کے دائیں بائیں بڑے ہوتے ہیں اس کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو چکی تھی مگر وہ اس کے اوپر کسی قسم کا پیچ نہیں پہنتا تھا بدحیت مجرو کانی آنکھ جو پھولے انگور کی طرح تھی اسی طرح سب کو نظر آتی رہتی اور طبیعت عجیب کر دیتی غلام دبے الفاظ میں اس کو کانا دجال بھی کہتے تھے یہ گھر وانگ لی نے بنوایا تھا میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وانگلی کا گھر ہے پھر وہ ترچا ہوا اور دوسرا پیالہ وانگلی کے سامنے رکھا اور پھر نظر اٹھا کے اسے دیکھا میں باپا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا پھر ادھر آ گیا یہ مجسمہ تب یہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا اسرا نے بعد میں اس کو ٹھیک کروایا یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا وہ فربا سا لمبے سیدھے سیاہ بالوں والا ایک ادھیڑ عمر چینی شخص پیروں تک آتا چوگا پہن رکھا تھا اور تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے سوچ میں ڈوبا شطرنج کی بسات کو دیکھ رہا تھا سارے بال پتلی پتلی مینڈھیوں میں بندھے تھے سر پہ چینی طرز کی ٹوپی پہنی تھی پھولے گال اور چھوٹی آنکھیں اور چہرے کی وہ سادگی ہو بہو مجسمے سا عجیب کشش تھی اس مجسمے میں اب بھی ہے مانوسیت اپنائیت جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا وانگلی نے یکدم نظر اٹھا کے اس غلام کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا پھر شوربے کا پیالہ اپنے آگے کرتے ہوئے دوبارہ توجہ شطرنج کی طرف مبزول کر لی تمہاری چال کا توڑ سوچ رہا ہوں ابو الخیر کیوں نہ یہ پینے تک ہم کھیل کو روک دیں شوربے کو چمچ میں بھرتے ہوئے وہ بولا تھا انداز میں ایک خوش مزاجی اور زندہ دلی تھی جیسے وہ بات بے بات ہنس دینے کا عادی ہو کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ میری چال کا توڑ کرنا اتنا آسان نہیں ہے وانگلی میں وہاں سے آتا ہوں جہاں سے دوسروں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی وان فاتح خالی تشتری اٹھائے پلٹ گیا اب وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ سکندر نے اس کو روک کے پوچھا تھا شہزادی تاشا نے اس نے جواب دیا تھا وہ اب واپس راہداری میں جا رہا تھا باورچی خانہ چند گز کے فاصلے پہ پھر تاشا کا کیا ہوا معلوم نہیں کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا مگر وہ اکثر سن باؤ کے گھر آیا کرتی تھی اسی نے یہ مجسمہ بنایا تھا کہتے ہیں سن باؤ سے اس کی دوستی تھی یا معلوم نہیں کیا تھا جو وہ اس کے گھر میں اکثر آتی تھی باورچی خانے میں واپس آ کے وان فاتح نے تشتری میز پہ دھری اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا وقت بھی کیا عجیب چیز ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ کب کسی کو کہاں لے جائے کیا سے کیا بنا دے شام مزید گہری ہوئی اور مغرب بتر آئی تو رات کے کھانے کا وقت ہو چلا ملاقہ میں لوگ سر شام ہی کھانا کھا کے سو جاتے تھے پھر الگ صبح فجر کی پہلی اذان کے ساتھ اٹھتے اور کاموں میں جت جاتے ابو الخیر کے دیوان خانے میں اد درجن فانوس جگمگا رہے تھے طویل ڈائننگ ٹیبل پہ جگہ جگہ کینڈل برا رکھے تھے جن میں لمبی کھڑی موم بتیاں سارے کو روشن کر رہی تھی خوبصورت دیوار دیوان خانے میں وہ زرد روشنی خوابناک سا ماحول بنائے ہوئی تھی سربراہی کرسی پہ سلطان مرسل بیٹھا تھا جو بہت مرغوبیت سے بھنے ہرن کا گوشت کھا رہا تھا سر پہ قیمتی پتھروں سے مزین ٹوپی اور نیچے سرخ زردار چوگا پہنا تھا وہ بامشکل چوبیس پچیس برس کا خوش شکل اور لا بالی سا نوجوان تھا لمبے بال چوٹی میں بندھے تھے اس کے دائیں ہاتھ ملکہ یان سوفو بیٹھی تھی لاپرواہ شوہر کی نسبت وہ سلجھے ہوئے انداز میں کھانا تناول کر رہی تھی اور بار بار چھوٹی آنکھوں سے اعتراف کا جائزہ بھی لیتی تھی سن باؤ وانگ لی ملکہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور وہ کھانا کھاتے ہوئے عادتاً مسکرا کے ذائقے کی تعریف بھی کر رہا تھا سلطان کے بائیں ہاتھ موجود ابو الخیر بس خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا البتہ وہ کچھ بے چین تھا بار بار اپنے ساتھ بیٹھے مراد کو دیکھتا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی تسلی دے دیتا وہ سب سے زیادہ مطمئن پرسکون اور پر اعتماد تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سوچ سے واقف ہو جب ببو خیر کی نگاہوں کا اصرار بڑھتا گیا تو مراد نے مسکرا کے مرسل شاہ کو مخاطب کیا آقا! جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا محل کو اس وقت ایک نئے خزانچی کی ضرورت ہے ایک قابل وزیر خزانہ جو محل میں سارے ملک سے آئے گئے خراج اور محصول ٹیکس کا حساب رکھ سکے اور اسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے سے خرچ کر سکے میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ہاں تو کرو نا دونوں کوہنیاں میز پہ جمائے مرسل نے خوش دلی سے کہا اور پھر دانتوں سے ہرن کی بوٹی توڑی ذائقہ منہ میں گھلا تو اس نے جیسے سر دھنا ابو الخیر تم اتنا اچھا ہرن بنا سکتے ہو تمہیں تو ہمارے شاہی باورچی خانے میں ہونا چاہیے ایسا ہرن تو میری ماں بھی نہیں بنا سکتی ساتھ ہی وہ ہنسا کوئی بھی جواباً نہ ہنسا ملکہ نے آنکھیں میچ کے جیسے ضبط کیا اور ابو الخیر نے ایک شوقی نظر مراد پہ ڈالی مراد نے جواباً پلکیں جھپکا کے اشارہ کیا دھیرج صبر ٹھنڈا کر کے کھاؤ ابو الخیر نے سر جھٹکا اور مسکرا کے بولا آقا کو پسند آیا میری خوش نصیبی ہے وانگ لی نے محض ایک افسردہ نظر مرغوبیت سے کھانا کھاتے سلطان پہ ڈالی اسے جیسے ملاقہ کی قسمت پہ افسوس ہوا تھا دروازے پہ آہٹ ہوئی تو ابو الخیر نے نظر اٹھائی نیا غلام سراہی اندر لا رہا تھا ابو الخیر نے سر کے خم سے اسے تائیدی اشارہ کیا تو فاتح اندر آیا رواج کے مطابق جھک کے سلطان کو سلام کیا باقی سب کھانے میں اور اپنی سوچ میں گم تھے اور سلطان کھانے میں ایسے میں صرف وانگلی نے محسوس کیا کہ اس توانا وجی مرد غلام نے سلطان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بھی گردن پوری نہیں جھکائی اور اپنی آنکھیں مسلسل اٹھائے اس نے گہری نظروں سے سلطان کو بغور دیکھا تھا پھر سیدھا کھڑا ہوا نظریں جھکا دیں اور سراہی سے سلطان کی پیالی میں کہوا انڈیلنے لگا یوں ہی اس کو دیکھنے لگا کہوے کی دھار پیالی میں گر رہی تھی فاتح کی نظریں جھکی تھی ایک دم اس نے نظریں اٹھائیں اور وانگلی کو دیکھا دونوں کی نظریں ملی غلام کی نظروں میں ایسی چمک تھی ایسا ٹھنڈا آدمی لگا تھا وہ اس کو کہ وانگلی نظریں نہ جھکا سکا پھر فاتح نے نظریں جھکا دیں اور اپنا کام کرنے لگا یکدم دروازے پہ ہلچل مچی ابو الخیر چونک کے اٹھا سلطان نے بھی چہرہ اٹھایا کیا کوئی اور بھی مدعو ہے ابو الخیر مرسل شاہ کے چہرے کے زاویے بگڑے باہر سے تیزی سے خادم اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اطلاع دی شہزادی تاشا بنت مراد تشریف لائی ہیں میز پہ بیٹھے سب افراد چونکے تھے اور سر جھکائے کہوا انڈیلتا فاتح ہلکا سا مسکرایا تھا once a socialite always a socialite وہ یقیناً پارٹیز کو مس کرتی ہے ابو الخیر نے فوراً ایسے بات میں سر کو جنجش دی پہرے داروں نے دیوان خانے کے دروازے کھولے چوکٹ پہ وہ کھڑی تھی وہ دو پیالوں میں قہوہ انڈیل چکا تھا سراہی سیدھی کر کے نظریں اٹھائیں تو وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی سنہرے بال گھنگریالے کر کے آگے ڈالے تھے سر پہ حجاب کے نام پہ ریشمی سبز کپڑا تھا جو برائے نام تاج تلے اٹکا تھا اور پیچھے کمر پہ گرتا تھا وہ پاؤں تک آتی لمبی کامدار میکسی پہنے ہوئی تھی گھاس جیسے سبز رنگ کی میکسی اور موٹے موٹے زمرد سے جڑے زیورات ایسا خوبصورت سبز رنگ کے چہرہ دور سے دمکتا دکھائی دیتا تھا اس نے کہوا ڈالتے غلام کو ایک نظر بھی نہ دیکھا بس خوبصورت آنکھیں سلطان پہ جمائے رکھی دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں آقا آج طبیعت ذرا سست تھی تیاری میں وقت لگا سامنے آ کے پوری جھکی اور سیدھی ہوئی سلطان مرسل نے پرندے کی بوٹی دان سے توڑتے نظریں اٹھائیں تو تھٹک گیا وہ سجی سفری لڑکی اب باقی سب کو باری باری تعظیم پیش کر رہی تھی مرسل شاہ کی نظر اس سے ہٹنا بھول گئی ملاقہ میں سنہرے بالوں والی عورت اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی وہ بھی اتنی حسین آپ کی آمد ہمارے لیے فخر کا باعث ہے شہزادی ابو الخیر اٹھا اور سر کو تعظیم سے جھکایا خادم نے سلطان کی سیدھ میں پڑی میز کی دوسری سربراہی کرسی اس کے لیے کھینچی وہ مسکرا کے لباس پھول کی طرح گرد پھیلاتی اس پہ بیٹھی تو سلطان ہنوز اسے تک رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی مدو ہیں شہزادی ملکہ بظاہر مسکرا کے بولی تو راجہ مراد ہلکا سا کھنکارا ابو الخیر نے بما اہل و عیال مدو کیا تھا اور تاشا ہی میرا پورا خاندان ہے کہہ کے وہ گھونٹ گھونٹ کہوا پینے لگا آپ کی بہن کے بارے میں سن کے افسوس ہوا سلطان مرسل نے زبان کھولی پھر مدد طلب نظروں سے بائیں ہاتھ بیٹھی بیوی کو دیکھا تالیا اس نے سرگوشی کی سلطان نے فکرہ دہرایا آپ کی بہن تالیہ کے بارے میں سن کے افسوس ہوا کیا اس کی کوئی خیر خبر ملی سراہی میز پہ رکھ کے فاتح قدم قدم پیچھے ہٹا اور ابو الخیر اور مراد کی کرسیوں کے میں جا کھڑا ہوا تھا اس سوال پہ اس نے بھی تالیہ کی طرف نگاہیں موڑ دی آپ کا شکریہ آقا اس کے چہرے پہ اداسی پھیلی تالیا ایسی کھوئی ہے کہ نہ جانے اب واپس آ سکے گی بھی یا نہیں خدا معلوم کیسے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو برے برے خیال آتے ہیں مجھے جیسے وہ کسی قید میں ہے اور بے بس ہے مراد نے گھون بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا پھر خاموشی سے سلطان کو جس نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا خدا تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کریں پھر ذرا کھنکارا اور ٹھوکری سے ایک پھل نکال کے اس میں دان گاڑے ملکہ اب غیر آرام دہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں تھی وہ بار بار ناگواری سے تالیہ کو دیکھتی تھی جو کھانا شروع کر چکی تھی چین کے کس شہر میں اتنے برس گزارے ہیں آپ نے دارالحکومت میں کچھ عرصہ رہی ہوں وہ سادگی سے بولی مگر اس سے زیادہ وقت ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزارا ہے اس کا نام تو کچھ اور ہے مگر میں اسے کوالا لمپور کہتی تھی ہاتھ باندھے کھڑے پاتے نے ابرو اٹھا کے تعدیبی نگاہوں سے اسے دیکھا مگر وہ سوپ میں چمچ ہلاتی سلطان کو دیکھ کے سادگی سے بتا رہی تھی کوالا لمپور یعنی گدے پانیوں کا سنگم واہ اور کیسا تھا آپ کا لمپور وہ پھل کا ٹکڑا چباتے ہوئے محدود سا اسے دیکھ رہا تھا تالیہ نے ایک نظر چھت اور اعتراف پہ ڈالی اس دنیا سے بہت مختلف ایک ترقی یافتہ خوبصورت شہر جہاں ہر قسم کا عیش میسر تھا مگر لوگ خالص نہیں تھے وہ لالچ اور طاقت کی حوث کا شکار تھے وہاں کچھ لوگ بھیس بدل کے دوسروں کی قیمتی چیزیں چرا لیتے تھے رات کی تاریکی میں نقب لگا جاتے تھے اور کچھ وہ اداسی سے مسکرائی کچھ دن دھاڑے بھیس بدلے بغیر سیاست کے نام پہ لوگوں سے ان کا اعتماد مانگتے اور پھر حکومت کے بہانے خراج کے پیسوں کو بے نامی جائیدادوں میں چھپا دیتے ہیں کھلم کھلا چوری وہاں ایسے ایسے ملازم بھی تھے جو ایک شخص کی چاکری کرتے مگر تنخواہ کسی اور سے لیتے فاتح بس اس کو دیکھ رہا تھا باقی سب بھی سن رہے تھے اور وہ بولے جا رہی تھی وہاں ایسی طاقتور بیویاں بھی تھیں جو میٹھے بولوں سے دوسروں سے فائدے حاصل کرتی اور پھر مکھی کی طرح ان کو نکال باہر کرتی یان یعنی سفو نے پہلو بدلا وہاں ایسے بدعنوان عہدے دار بھی تھے جو عوام کے خراج کے پیسوں سے ڈھیروں جائیدادیں اور اونچے قلعے نما گھر بنا لیتے تھے ابو الخیر داڑھی کو نوچتے ہوئے سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہاں ایسے حکمران بھی تھے جو اپنی ناک تک پونچھ نہیں سکتے تھے مگر ان کو حکومت کے لیے ان کے ماں یا باپ کی گدی پہ بٹھا دیا جاتا تھا وانگ جی نے فوراً سے سلطان کی طرف دیکھا مگر یہ باتیں اس بگڑے بادشاہ کی عقل سے اوپر کی تھیں وہاں لوگوں کو خراج اور سودی معاشی نظام کے ذریعے اندیکھی زنجیروں میں باندھا جاتا تھا قوموں کی قومی قرضے دے دے کے غلام بنا لی جاتی تھی دن رات وہ غلام قومیں مشقت کرتی تھی مگر ان کی زنجیریں ان کو بھاگنے دوڑنے تک نہیں دیتی اور وہ اپنے حقوق سے بے خبر کام کرتے رہتے تھے کوالا لمپور ملاقہ سے بہت مختلف تھا میرے آقا وہاں عوام کے خراج کا پیسہ چوری کیا جا رہا تھا مگر عوام کو خبر ہی نہ تھی مگر وہاں بھی ایک آدمی ایسا تھا جس سے مجھے امید تھی کہ وہ سب سے مختلف ہے اس نے نظریں موڑ دی اور راجہ مراد کو دیکھا وان فاتح اس کے پیچھے کھڑا تھا مگر وہ مراد کو دیکھتی رہی سب کی نگاہیں مراد کی طرف مڑی مجھے یقین ہے کہ وہی ایک ایسا شخص ہے جو ملاقہ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو کھونے کا دکھ سہا ہے مراد ہلکا سا مسکرایا اور سر جھکا لیا تالیہ نے نظریں ذرا اوپر اٹھائیں فاتح اسی کو دیکھ رہا تھا دونوں کی نگاہ ملی کیا نہ تھا ان نگاہوں میں وہ ایسا شخص ہے جو سیاست اور حکومت کے فن سے آشنا ہے ایک وہی ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے ملک کا سب سے طاقتور عہدہ سنبھال لے وزیر اعظم بن جائے یعنی کہ بندہ ہارا تو میرے ملک کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے اس نے نظریں سلطان کی طرف موڑی اسی لیے میں واپس آئی ہوں تاکہ اس کو مضبوط کر سکوں ان کی مدد کروں ان کا دایا بازو بن جائیں اور میں وہ سب کام کروں جس کے باعث وہ مجھ پہ فخر کریں پھر گردن فخر سے بلند کی میں تاشا بنت مراد ہوں میں کوئی عام عورت نہیں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے ارد گرد موجود مرد مجھے کوئی بے مصرف خوبصورت عورت سمجھ کے نظر انداز نہ کر دیں بورنگ پریٹی وومن کرسی کے پیچھے کھڑا غلام مسکرایا تھا تالیہ اب کھانا نکالنے لگی سلطان جو سہر زدہ سا پھل کھانا بھول گیا آخر میں ایسا بات میں سر ہلانے لگا اور دوبارہ سے پھل اٹھا لیا ذرا دیر کی خاموشی کے بعد راجہ مراد کھنکارا آقا شہزادی تاشا اپنا تعارف کروا چکی ہیں اس لیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں میری ناقص رائے میں وزیر خزانہ کے لیے ابو الخیر سے بہتر نام کسی کا نہیں ہو سکتا یہ میری ایک تجویز ہے یان سسو نے اتنی گہری سانس بھری کہ وہ سب اسے دیکھنے لگے وہ دان پہ دان جما کے مسکرائی آقا مراد راجہ کی ذہانت اور وفاداری پہ کوئی شک کر بھی نہیں سکتا ان کا تجویز کردہ نام بہت مناسب ہوگا میں جانتی ہوں لیکن ابو الخیر کے لیے اس عہدے سے زیادہ بہتر کام ہے جہاں ان کی قابلیت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں میرے نزدیک اس عہدے کو اگر سن باؤ کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا سن باؤ ملے نہیں ہے ایک چینی باشندے ہیں معذرت کے ساتھ راجہ مراد نے فوراً ہاتھ اٹھا کے ملکہ کو ٹوکا سن باؤ چینی حکومت کا ایک اہم حصہ ہے ان کے اوپر بھی اگر ہم اپنے کاموں کی ذمہ داری ڈال گئے تو ہمارے دوست ملک چین کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی ہمیں سن باؤ کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے اپنے ذکر پہ سن باؤ نے سر جھکا دیا تھا ابو الخیر البتہ دلچسپی سے داڑھی کے بال نوچتا دونوں اطراف کے دلائل سن رہا تھا بس بہت ہو گیا مرسل شاہ نے میز پہ ہاتھ مارا تو ایک دم خاموشی چھا گئی ایک موم بتی نیچے گر گئی فاتح فوراً آگے بڑھا اور موم بتی اٹھا کے سیدھی کھڑی کی پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا شہزادی تاشا کا کیا خیال ہے اس عہدے کا اہل کون ہونا چاہیے سلطان کے الفاظ تھے یا کیا راجا مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی ملکہ کا رنگ اڑا ابو الخیر نے برہمی سے بھویں بھینچے اور سن باؤ نے حیرت سے پہلے سلطان اور پھر تالیا کو دیکھا آقا مجھے اپنا خیال ظاہر کرنا ہے تجویز پیش کرنی ہے یا مشورہ دینا ہے مشورہ مرسل نے سوچے سمجھے بغیر کہا اچھا اچھا مشورہ اگلے ہی لمحے نہیں دیا جا سکتا آقا، آپ کے سامنے دو نام ہیں ابو الخیر اور سن باؤ وانگ ہی۔ مجھے ان دونوں شخصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے اگر آقا مجھے صبح تک کا وقت دے دیں تو میں کل محل میں حاضر ہو کے خود آقا کو اپنا مشورہ سنا دوں عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی ثواب دید پہ منحصر ہوگا ایسے ٹھیک ہے نا ملکہ سادگی سے پل کے جھپکا کے یان سسو کو دیکھا وہ خون کے گھون بھر کے رہ گئی مگر جبرن مسکرائی ہاں یہ مناسب رہے گا بالکل کل صبح آپ مشاورت کے لیے تشریف لے آئیے گا شہزادی مرفل شاہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا ملکہ نے غیر آرام دہ پہلو بدلا ابو الخیر نے خشمگی نگاہوں سے مراد کو گھورا جس نے جواب میں دھیرج کا اشارہ کیا اور تالیہ کو دیکھا مگر سنہرے بالوں والی شہزادی شاہی آداب کا خیال رکھے پوری توجہ سے کہوے کی گھون بہ رہی تھی وان فاتح ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا بنگر آیا ملائیوں کے پہلے باپ نے یہی لکھا تھا مگر آگے آگے کیا ہوگا اس نے بے اختیار سوچا تھا رات مزید سیاہ ہوئی تو ابو الخیر کی حویلی سے چلتے کافی بندہ ہارا کے محل کے اندر پڑاؤ ڈالتے دکھائی دینے لگے محل کے باہر بھگی رکی اور خادم نے دروازہ کھولا تو تالیا پائے دان پہ پیر رکھتی ایک شان سے نیچے اتری لباس پہلوں سے اٹھایا اور قدم آگے بڑھائی ہی تھی کہ ایک گھوڑے کی تیز ٹاپ قریب آتے سنائی دی وہ رک کے دیکھنے لگی مراد راجا اپنا سیاہ چمکدار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور لمبے سے آباد ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے وہ کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور گھوڑا روک لیا پھر ہاتھ سے اشارہ کیا تو تمام غلام اور کنیزیں دور ہٹتے چلے گئے اچھا لگا تمہارا آنا تمہاری باتیں بھی اچھی لگی سلطان بھی کافی متاثر ہوئے تم سے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے نظریں جھکا کے نیچے کھڑی تالیہ کو دیکھا وہ مسکرا دی دونوں محل کی عمارت کے باہر کھڑے سلطان کون سلطان وہ بچہ جس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا ہے اور جو کھانے پینے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے بعد فارغ اوقات میں آپ کے حکم کے مطابق شاہی حکم ناموں پہ مہر لگا دیتا ہے وہ سلطان وہ ہمارے آقا ہیں تاشا مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی آواز میں گرج پیدا کی تالیا گردن اٹھائے اس کو دیکھتی رہی چند ثانیے کو قدیم ملاقہ کے اس محل کے سبزہ زار پہ خاموشی چھا گئی آسمان پہ دمکتا چاند اور بادل بھی ٹھہر کے ان دونوں کو دیکھتے رہے تھرٹی سیون مجھ سے پوچھا تھا راجا کہ تمہاری اور ہماری دنیا میں کیا فرق ہے صرف C C M one thirty seven کا فرق ہے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور ناک سے سانس اندر کھینچی ابھی یہ عنصر ہوا میں شامل نہیں ہوا مگر واپس چپتی نظروں سے باپ کو دیکھا آج سے پانچ سو سال بعد جب ایٹم بم پھٹے گا اور دوسری جنگ عظیم ہوگی تو یہ اس دنیا کی فضا میں شامل ہو جائے گا لمپور اور قدیم ملاقہ میں صرف C C M one thirty seven کا فرق ہے ورنہ خدا کی قسم دنیا تب بھی ایسی ہی ہوگی اور دنیا اب بھی ویسی ہی ہے وہ یکدم اتنی نفرت سے بولی کہ مراد اس کو دیکھ کے رہ گئے وہی لالچ وہی حکومت ملتے ہی اپنی پسند کے آدمی اعلیٰ عہدوں پہ لگانا عوام کا خیرات چوری کرنا موروثی سیاست کرنا باپ کی جگہ پہ بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے بگڑے بیٹے کو بٹھا دینا آپ بندہ ہارا نہیں ہے راجا آپ صرف ایک سیاست دان ہیں اور یہ مت سمجھیں کہ میں سیاست دانوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں آخر میں استحزائیہ مسکرا کے سر جھٹکا تو گھوڑے پہ بیٹھا مراد نیچے اترا پیر رکاب سے آزاد گھوڑے کو تھپکا تو وہ ایک طرف بھاگ گیا اور پھر وہ تالیہ کی طرف گھوما تحمل سے بولا ایسے ہی ہوتا ہے طاقت ملتی ہے تو شروع شروع میں سب کے دماغ ایسے ہی اوپر پہنچ جاتے ہیں دھیرے چتاشا میرے ساتھ مل کے کام کرو یان سوفو کے آدمی کو لگانے کا مطلب جانتی ہو وہ سارا خزانہ لوٹ کے چین بھجوا دے گا اگر تمہیں سلطان نے یہ طاقت دے ہی دی ہے کہ تم اس فیصلے میں ان کی معاونت کر سکو تو تمہیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس ملک کے لیے اچھا ہو ہم ایک چینی عورت سے سلطان کی شادی تو کروا سکتے ہیں مگر سارا ملک بیچ کے اس کے حوالے نہیں کر سکتے تالیہ اس بات پہ مسکرا دی جیسا کہ میں نے کہا میری دنیا اور آپ کی دنیا ایک سی ہے مگر ان دونوں دنیاؤں میں آج بھی بڑے مقاصد کے لیے جینے والے نڈر اور اچھے لوگ موجود ہیں یقین مانیے آپ کی بیٹی اگر پہلے ان لوگوں میں سے نہیں تھی تو اب ہوگی اب میں سیدھ میں چلتی ہوں اور آپ کو راجا کہہ کے پکارتی ہوں آپ کو ایک اچھی بیٹی سے نہیں ڈرنا چاہیے راجا اس نے نرمی سے مسکرا کے باپ کی کوہنی تھامی اور جیسے یقین دلایا اور ان دونوں دنیاؤں میں سارے برے حادثات اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں میری بیٹی وہ ہموار لہجے میں کہہ کے آگے بڑھ گیا اس کی کوہنی تالیا کے ہاتھ سے چھوٹ گئی شریفہ اپنی خوابگاہ میں آتے ہی تالیہ نے کنیز کو اشارہ کیا تو وہ فوراً دروازہ بھیڑ کے چلی آئی جی شہزادی آج رات تم باپا کے پاس جا کے ان کو یہ بتاؤ گی کہ میں ابو الخیر کے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہوں تمہیں میری باتوں سے یہی لگتا ہے ٹھیک لیکن شہزادی اگر آپ نے کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ مجھ پہ شک کریں گے وہ متعمل ہوئی اپنے وزن سے زیادہ بھاری ضرب نہ لگاؤ شریفہ جو کہا ہے وہ کرو اس نے کنیز پہ ایک برہم نظر ڈالی جو اس نے جلدی سے سر تسلیم خم کر دیا تالیا کھڑکی میں جا کھڑی ہوں اس کا دماغ مسلسل تانے بانے بن رہا تھا حویلی کے باورچی خانے کے باہر وہ ایک کھلی جگہ پہ بیٹھا تھا جہاں پانی کے ٹب بھرے رکھے تھے اور وان فاتح دوسرے غلاموں کے ساتھ برتن دھو رہا تھا غلام دبے لفظوں میں آج کے شاہی مہمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جس نے جس کی جتنی جھلک دیکھی تھی وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتا رہا تھا بندہ ہارا کی حسین بیٹی گفتگو کا مرکز تھی وہ جاتے وقت ایک غلام کو موتیوں کی مالا دے گئی تھی اور ان موتیوں کی چمک باقی سب کی آنکھیں خیرہ اور دل مقموم کیے ہوئی تھی فاتح مسکرا کے سر جھکائے برتن دھوتے سنے گیا جلدی اندر آؤ تمہیں مہمان کے لیے شوربہ لے کے جانا ہے بوڑھا باورچی اجرت میں اس کے سر پہ آ کے بولا تو فاتح نے چونک کے سر اٹھایا گلی چنگیر چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا مہمان تو جا چکے ہیں سن باؤ کو ابو الخیر نے شطرنج کی ایک بازی کے لیے روک لیا ہے میں نے شوربہ تیار کر دیا ہے تم لے جاؤ بوڑھا کچھ بے چینی سے کہہ رہا تھا فاتح نے سر کو خم دیا اور ہاتھ پونچھتا اندر آیا سامنے لکڑی کی میز پہ سنہری تشتری رکھی تھی جس میں سنہرا پیالہ سوپ سے لبالب بھرا پڑا تھا ساتھ میں سنہرا چمچ بھی رکھا تھا یہ کھانا ہضم کرنے کا شوربہ تھا جو رات گئے تک پیا جاتا تھا کیا ہم اس پیالے میں پیش کریں گے اور ان چاندی کے برتنوں کا کیا جو کہا ہے وہی کرو لے جاؤ اسے بوڑھے نے ہاتھ جھلا کے کہا فاتح میز کے قریب آیا سوپ میں سے بھاپ تھوڑی بہت نکل رہی تھی وہ کافی دیر پہلے ڈالا گیا تھا ابھی اس نے باورچی خانے میں ابو الخیر کی آواز سنی تھی وہ باورچی سے کچھ کہنے آیا تھا سوپ کا پیالہ بھی پیتل کا تھا نہ کہ چاندی کا تشتری اٹھاتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا بھورا باورچی اڑی رنگت کے ساتھ وہیں نیچے بیٹھ گیا اور سر جھکائے آنکھیں میچ کے قرآن آیات پڑھنے لگا استغفار توبہ گلٹ وان فاتح کا ماتھا ٹھنکا اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے مگر ذہن اسی پیتل کے پیالے پہ اٹک گیا تھا کیا ابو الخیر سن باؤ کو زہر دینے جا رہا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی مگر اب وہ رک نہیں سکتا تھا وہ غلام تھا اسے آگے جانا تھا اس زمانے میں عموماً آرسنک بطور زہر استعمال ہوتا تھا چاندی کے برتن میں آرسنک ملا کھانا اگر ڈالا جائے تو برتن سیاہ پڑ جاتا تھا اور زہر کی تشخیص ہو جاتی تھی حفظان صحت کے اصولوں کے باعث بھی عمرہ اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے کیونکہ چاندی جراثیموں کو بھی مار دیتی تھی اور زہر کے بارے میں خبردار بھی کر دیتی تھی دیوان خانے میں شام والی جگہ پہ سٹول کے ارد گرد وہ دونوں بیٹھے تھے مگر اب پہلی جیسی شگفتگی ان کے مزاجوں میں نہ تھی ابو الخیر خاموشی سے سنباؤ کا جائزہ لے رہا تھا جو منہ پہ دو انگلیاں رکھے غور سے بسات کو دیکھ رہا تھا آہٹ پہ ابو الخیر نے فاتح کو آتے دیکھا تو سر کو خم دیا ادھر رکھ دو چند گز کا فاصلہ میلوں کا ہو گیا تھا وہ بھاری قدم اٹھاتا قریب آیا اور جھک کے اسٹول پہ تشت رکھا ایسے کہ اس کی پش تبول خیر کی طرف تھی اور چہرہ سن باؤ کی طرف سن باؤ نے شطرنج سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا فاتح نے سیدھے ہوتے ہوئے آنکھوں کو پہلے پیالے پہ جھکایا پھر سن باؤ کو دیکھا اور ہونٹوں کو نو میں گول کر کے سر کو خفیف سی جنجش دی نہیں سن باؤ چونکا فاتح نے نظریں جھکا دی اور سیدھا کھڑا ہو گیا سن باؤ بظاہر شطرنج کو دیکھنے لگا مگر اس نے تھوک نکلا تھا لمحے بھر کا کھیل جیسے برسوں کا احسان چڑھا گیا فاتح رام ذل خاموشی سے چلا آیا دروازے کے باہر رک کے اس نے اوٹ سے دیکھا سن باؤ اب مہرا اٹھا کے چال چل رہا تھا بظاہر بے دہانی میں مخالف پیادہ مار کے اس نے گوٹ کو سٹول پہ رکھنا چاہا تو پیالے کو ہاتھ لگا نازک پیالہ کنارے پہ رکھا تھا فوراً لڑھک گیا سارا سوپ نیچے چھلک گیا ابو الخیر جہاں دھک سے رہ گیا وہیں سن باؤ پریشانی سے کھڑا ہو گیا فاتح نے سکون کا سانس لیا ابو الخیر غلاموں کو پکار رہا تھا وہ فوراً کپڑے لیے اندر لپکا سٹول اسٹول کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے اس نے فرش صاف کیا اور اوندھے پڑے پیالے کو تشت میں رکھا تازہ شوربہ لاؤ جلدی ابو الخیر نے برہمی سے حکم دیا مگر سنبا اٹھ کھڑا ہوا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں اب چلتا ہوں کافی تھک گیا ہوں شائستگی سے معذرت کرنے لگا ابو الخیر جبرن مسکرا کے کھڑا ہوا اور اسے سے مسافہ کیا میں معذرت ہوا ہوں وانگلی اس غلام نے ٹھیک سے پیالہ رکھا نہیں تھا اگر تم ذرا دیر بیٹھ جاتے تو نہیں میری اپنی غلطی ہے مجھے چال چلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس نے سادگی سے کہہ کے ابو الخیر سے ہاتھ ملایا فاتح خاموشی سے سر جھکائے تشت اٹھائے کھڑا ہو گیا جس وقت وانگلی باہر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا فاتح باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا جو صحن میں کھلتا تھا سن باؤ وانگلی نے رکاب میں پیر ڈالتے ایک نظر دور کھڑے سینے پہ بازو لپیٹے نظر آتے غلام کو دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا تشکر احسان مندی ممنونیت کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہ تھا فاتح نے محض آنکھیں بند کر کے کھولی کو سپاٹ رکھا وانگلی گھوڑے پہ سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی اس کے قدموں کی دھول کو کافی دیر تک دیکھتا رہا سلطان مرسل شاہ کا سلطنت محل بالکل ویسا تھا جیسا آج کے ملاقہ میں تھا فرق یہ تھا کہ سولہویں صدی میں پرتگالیوں نے جب ملاقہ پہ قبضہ کیا اور مسلمان سلطنت کا خاتمہ کیا تو بہت سی دوسری چیزوں اور عمارتوں کے ساتھ اس محل کو بھی جلا ڈالا اب ملیشیا میں کچھ سال پہلے پرانی کتابوں نقشوں اور تاریخی اوراق سے محل کا نقشہ اور پینٹنگز ڈھونڈ کے اکٹھی کی گئی اور ان کو سامنے رکھے ہو بہو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا جو کہ اب ایک میوزیم ہے ملکہ یان صوفو بیدار ہونے کے بعد آج اجلت میں تیار ہوئی تھی رات سلطان اس سے بات کیے بغیر ہی اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا سلطان کا حصہ الگ تھا اور محل کا حرم الگ ملکہ حرم کی نگران تھی وہ حرم میں رہتی تھی مگر آج صبح وہ وقت سے پہلے تیار ہو کے حرم سے باہر نکل آئی اور اپنی کنیزوں کی میت میں محل کے مرکزی حصے تک آئی درمیان میں وسیع و عریض لان پھیلا تھا وہ سنگھار زدہ چہرے پہ پریشانی تاریخی دربار کی طرف جا رہی تھی کہ دیکھا سامنے راہداری میں راجہ مراد چلتا آ رہا ہے اس کا رخ بھی دربار کی طرف تھا یان سفو کے ماتھے پہ بل پڑے لب بھینچ کی تیزی سے آئی اور دربار کے دروازے پہ کا رستہ روک دیا وہ جو کمر پہ ہاتھ باندھے سنجیدہ صورت بنائے چلتا جا رہا تھا چونک کے رکا پھر اسے دیکھا تو سر پورا جھکا کے اٹھایا ملکا صبح ہی صبح آقا سے ملنے جا رہے ہیں آپ راجا مراد دھیرے سے مسکرایا میں تحجد پڑھتے ساتھ ہی الور سنگائی چلا گیا تھا وہاں سے واپسی بھی اپنے محل جانے کے بجائے سیدھا ادھر آ گیا آقا کو میری ضرورت ہوگی یا شاید آپ جلد از جلد آقا سے مل کے ان کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں وہ مسکرا کے بولی مگر آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں پہلے آقا کے پاس جا رہی ہوں جیسا آپ کا حکم ملکہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مراد نے سر جھکا کے اٹھایا یان سوفو مسکرا کے آگے بڑھی اور دربار کے دروازوں کے سامنے کھڑے پہرے داروں کو حکم دیا آقا کو خبر کرو معذرت ملکہ مگر آقا مصروف ہیں جہاں یان سوفو ٹھٹکی وہیں پیچھے کھڑے مراد نے بھی چونک کے اس کی طرف دیکھا ابھی تو درباری اور وزرا بھی تشریف نہیں لائے تو پھر آقا کس کے ساتھ مصروف ہیں شہزادی تاشا آئی ہوئی ہیں ملکہ آقا نے کہا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا یان سوفو کا چہرہ خفت اور غضب سے سرخ پڑنے لگا مگر وہ پیچھے مڑ کے مراد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی اندر دربار مستطیل سا تھا دونوں اعتراف اونچی شاہی کرسیوں کی کتاریں لگی تھیں جو خالی تھی آخر میں چبوترے پہ بڑا سا شاہی تخت رکھا تھا تخت پہ مرسل اپنی پوشاک پھیلائے بیٹھا تھا ٹوپی اور تاج سر پہ تھا اور وہ دل جمعی سے اپنے سامنے کھڑی تالیا کو دیکھ رہا تھا جو رات کی طرح بناؤ سنگھار سے لیس تھی مگر آج لباس سفید اور ہلکا زر تھا اور بال گھنگریالے کر کے کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے مودب سی سامنے کھڑی وہ کہہ رہی تھی آپ کو چناؤ خود کرنا ہے آقا میرا بہترین مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کسی دوسری کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ خود لیں آپ بیٹھ جائیے شہزادی وہ بے ساختہ بولا تھا آقا وہ مسکرائی یہ ملکہ کی جگہ ہے اور یہاں بیٹھنا شاہی آداب کے خلاف ہے مجھے معاف کیجیے میں کھڑی ٹھیک ہوں پھر آپ ہی بتائیے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے مرسل نے گہری سانس لی وہ آگے ہو کے بیٹھا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا وانگلی بہت ایماندار اور اچھا آدمی ہے وہ پوری دنیا گھوما ہے ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ رکھتا ہے وہ ابھی ایک لمبا عرصہ ملاقہ میں رہے گا جب کہ ابو الخیر کو تجارت اور حساب کتاب کا بہت تجربہ ہے اس کے ملاقہ میں ہر اونچے شملے والے سے تعلقات ہیں اور وہ بہت ذہین بھی ہے یعنی دونوں ہی اچھے ہیں مگر دونوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا آقا بات یہ ہے کہ وانگلی کبھی نہ کبھی چین چلا جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو رکھیں جو ملاقہ میں ہی رہے اور جس کی قبر بھی اسی ملک میں بنی ہو تاکہ ہمیں اس کی وفاداری پہ شک کرنے کا جواز ہی نہ ملے وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے جیسے آپ چاہیں جو آپ کو بہتر سمجھے مگر میری رائے میں دربار کے دروازے کھلے تو باہر کھڑی ملکہ اور مراد تیزی سے اس طرف گھومے چند وزرا اور درباری جو پہنچ چکے تھے وہ بھی فوراً سیدھے ہوئے مرسل شاہ اور تالیا ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے مرسل نے ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور گردن کڑا کے چل رہا تھا جبکہ تالیہ تالیا لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے مسکراتی ہوئی باہر آ رہی تھی ملکہ کو دیکھ کے فوراً جھکی ملکہ یان سوفو نے اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی زحمت بھی نہ کی گھور کے مرسل کو دیکھا مگر وہ اس طرف متوجہ نہ تھا بندہ ہارا مرسل نے اٹھی گردن کے ساتھ حکم جاری کیا تم وزیر خزانہ کی تعیناتی چاہتے تھے نا مراد نے جی آقا کہتے ہوئے ایک بے چین نظر تالیہ پہ ڈالی سرکاری دستاویزات بنا کے لے آؤ میں ابو الخیر کو ملاقہ کا نیا وزیر خزانہ مقرر کرتا ہوں جہاں مراد کے لبوں سے ایک تھکی ہوئی سانس نکلی وہی یان سوفو کی آنکھیں بے یقینی اور غصے سے پھیلی مگر آقا وہ من من آئی تالیہ اور مراد نے فاتحانہ مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا تھا شہزادی تاشا آج سے دربار کا حصہ ہوں گی میری مشیر خاص کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد ان کی کرسی اور قلم دان مہیا کیا جائے مراد نے مسکرا کے سر جھکایا جو حکم آقا میں ابھی بندوبست کر دیتا ہوں سامنے برآمدے میں کھڑے وزرا اور درباریوں نے مسکرا کے مبارک سلامت کی آوازیں بلند کی تالیہ نے مسکرا کے سر جھکا کے مبارک باد قبول کی پھر مرسل شاہ کی طرف دیکھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عرض کروں آقا یان صوفو تندہی سے اسے گھور رہی تھی مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا مرسل مسکرا کے حوصلہ افزائی سے بولا کہیے شہزادی اس کی گردن آج پہلے سے زیادہ اٹھی ہوئی تھی میں شاہی مشیر کے طور پہ اپنا پہلا حکم جاری کرنا چاہتی ہوں مراد کی مسکراہٹ سمٹی چونک کے اسے دیکھا وہ واضح الجھا ہوا نظر آتا تھا بالکل جو آپ مناسب سمجھتی ہیں کہیے تالیہ نے چہرہ برآمدے میں کھڑے درباریوں اور وزرا کی طرف موڑا وہ سب قیمتی پوشاک اوڑے خوبصورت پتھروں سے مزین ٹوپیاں پہنے کھڑے معزز افراد تھے اس کی نگاہیں ان کے درمیان کھڑے ایک بوڑھے شخص پہ رکی جو ہاتھ میں کاغذوں کا دستہ اٹھائے ہوئے تھا سیرل بن مرلی صاحب آپ شاہی مورخ ہیں اور ملاقہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں اس کا پکارنا تھا کہ سب کو سام سونگ گیا گردنیں اس کی طرف مڑی سیرل اچنتے سے آگے آیا جی شہزادی جہاں وہ حیران تھا وہاں ہلکا سا خوف زدہ بھی حکومت ملتے ہی یہاں سب طاقت کے اظہار کے پہلے قدم کے طور پہ کسی کی گردن مار دیتے تھے کیا آپ نے قدیم مصر پہ کتابیں پڑھی ہیں آ, نہیں شہزادی مگر اور آپ قدیم یونان کی تمام جنگوں کی تاریخوں سے واقف ہیں نہیں مگر اور آپ کو ہندوستان کے شاہی خاندان کا چودہ نسلوں تک کا شجرا زبانی یاد ہے نہیں لیکن آپ کو آپ کی شاہی ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے سیرل آج سے آپ آزاد ہیں وہاں ٹھنڈی خاموشی چھا گئی تو وہ گہری سانس لے کر بولی بے فکر رہیے میں آپ کی گردن مار دینے کا حکم نہیں جاری کروں گی تاشا کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاشا کے پاس انگلی سے دماغ پہ دستک دی یہ ہے پھر ذرا سمجھ کر آئی آپ آزاد ہیں میں شاہی سپاہیوں کو حکم جاری کرتی ہوں کہ عزت و اکرام سے آپ کو اس محل سے رخصت کر دیں آپ شہر چلے جائیے اور کوئی نیا کام ڈھونڈیے یان سفو تن فن کرتی آگے آئی کیا کسی کو نوکری سے اس لیے برخاست کر دینا درست ہے کہ اس کو یونان کی تاریخ نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے ملکہ وہ اسی روانی سے بولی تو یان سفو کا سانس اٹک گیا چہرہ توہین سے سرخ ہوا چند عزیزین یہاں تک کہ مراد نے بھی تعدیبی نظروں سے تالیہ کو گورا مگر وہ مرسل شاہ کی طرف متوجہ تھی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آقا کے پاس صرف مسائل لے کر آتے ہیں میں مسائل کا حل بھی لے کر آتی ہوں پچھلے دنوں میں نے اپنے کتب خانے میں ایک ایسے نوجوان خادم کو پایا ہے جو کتابیں پڑھنے اور لکھنے سے شغف رکھتا ہے وہ بنگا رایا ملایو نامی ایک کتاب لکھ رہا ہے میں اس کی تحریر سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اسے شاہی مورخ مقرر کر دیا جائے اور پھر جو تاریخ وہ لکھے آقا کی شان میں جو قصیدے اس کے قلم سے تحریر ہوں وہ صدیوں تک سلطنت ملاقہ کے لوگوں کو زبانی یاد رہیں وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے آقا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لکھے الفاظ کو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا اور ایک وقت آئے گا جب ملاقہ کے بچے مدرسوں میں نصاب کے طور پہ ہمارے آقا کے قصے پڑھ کے بڑے ہوں گے آقا کے ذکر کے بغیر کسی شخص کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو شاہی مورخ مقرر کر دوں آقا وہ جتنی نرمی اور ادب سے کہہ رہی تھی وہاں کھڑا ہر شخص محب ہو کے سن رہا تھا اس کا تعارف سن کے اچھا لگا مجھے اس کو بلاؤ اور مورخ کا قلم دان اس کے حوالے کر دو مراد راجا کو حکم جاری کرنے کے بعد تالیہ سے خوشگوار لہجے میں پوچھا ویسے نام کیا ہے اس کا تمانیت سے مسکرائی۔ آدم آدم بن محمد دربار برخاست ہوتے ہی یان سفو تن فن کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی تھی تمام غلاموں کو اس نے باہر بھیج دیا اور ایک چینی عہدے دار کو اپنے پاس بلایا جب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کے قریب آئی اور چبا چبا کے کہنے لگی شہزادی تاشا خود کو راجہ مراد کی بیٹی اس کی کسی چینی بیوی کی اولاد کہتی ہے جس شہر کا نام اس نے بتایا تھا تم ابھی چین جاؤ اور اس شہر کا دورہ کرو ایک ایک شخص سے مراد کی بیٹی تاشا کے متعلق پوچھو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون ہے کیا یہ واقعی شہزادی ہے یا کوئی کرائے کی عورت جسے مراد نے میرے خلاف تیار کر کے مرسل کے پاس بھیجا ہے وہ دان پیس کے کہہ رہی تھی اور اس کی رنگت سرخ پڑتی جا رہی تھی سبل سے تازہ دم گھوڑا لو سفر کا سامان باندھو اور ابھی فوراً روانہ ہو جاؤ وفادار چینی عہدیدار نے فوراً سر جھکایا جو حکم ملکہ اور تیزی سے باہر کو لپکا ادھر ابو الخیر کے باورچی خانے میں کھڑے چاول صاف کرتے فاتح نے سر اٹھا کے ایک دم بوڑھے باورچی کو مخاطب کیا آج کیا تاریخ ہے بوڑھا جو مصروف انداز میں سبزے کے پتے نکال رہا تھا تاریخ بتا کے سر سری سا پوچھنے لگا کیوں آج کے دن کیا ہونا ہے فاتح سوگواریت سے مسکرایا آج کے دن شہزادی تاشا نے آدم بن محمد کو شاہی مورخ مقرر کیا تھا وہ آدم بن محمد جس نے بنگا رایا ملائیو نامی کتاب لکھی تھی جو چھ سو سال بعد بھی نصاب میں پڑھائی جاتی رہے گی آدم بن محمد دل میں سوچ کے وہ مسکرایا اور سر جھٹکتے ہوئے چاولوں پہ جھک گیا بندہارا کے محل میں شہزادی تاشا کے کمرے کے پردے ہٹے تھے اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی سلطنت محل سے واپسی پہ وہ سیدھی کمرے میں آ گئی تھی اور بستر کنارے پہ بیٹھی مسکرا کے ایڈم کا متوقع رد عمل سوچ رہی تھی جو اپنے مورخ بن جانے کی خبر سن کے دینے والا تھا اسے بار بار ہنسی آ رہی تھی مگر کنیزوں کی موجودگی کے باعث وہ اسے دبائے ہوئے تھی کنیزے اور غلام اس سامان کو اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے جو مرسل شاہ نے تاشا کے گھر جاتے ہی بھجوایا تھا خالص ریشم شہد موتیوں کی مالائیں اور تالیا نے وہ مخملی ڈبی کھولی ایک قیمتی انگوٹھی اس پہ آنسو شکل کا سرخ یاقوت جڑا تھا اور ننھے ہیرے آنسو کے کنارے پہ لگے تھے وہ اتنی خوبصورت اور سحر انگیز تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ بھی شل رہ گئی پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے اس نے انگوٹھی نکالی اور انگلی میں پہنی اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا ایک خواب رات کا سیاہ آسمان تھا چاند چمک رہا تھا پہاڑی کا رستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا اونچا نیچا اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے تالیہ آگے تھی ایڈم پیچھے تھا لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے تالیا کے ہاتھ میں وہی سرخ یا کوت والی انگوٹھی چمک رہی تھی چھ تالیا وہ پیچھے سے ہامتا ہوا بولا تو تالیا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا کیا ایڈم آپ کیا کرنے جا رہی ہیں میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم وہ چلتے چلتے رک گیا کیسے وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تاشا کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے کیا وہ حیران رہ گیا کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی وہ مسکرائی کیوں تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم اور وان فاتح وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی وہ چونکی خواب ٹوٹا اس نے بھی یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا یہی انگوٹھی اس نے خواب میں بھی پہن رکھی تھی وہ سمجھی تھی کہ اس خواب کی تعبیر اس دن ہو گئی تھی جس دن ایڈم اور وہ مل کے سن باؤ کے گھر جا کے خزانے کو نکالنے کا سوچ رہے تھے مگر نہیں اس کے خواب ہو بہو مستقبل کا عکس ہوتے تھے یعنی یہ منظر ابھی آنا تھا یہ مستقبل تھا یعنی اس نے بے یقینی سے سوچا خزانہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے خزانہ ہے خزانہ واقعی ہے تالیا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اس کی آنکھیں ایک دم چمکیں وہ چابی لے کر جب ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جائے گی تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی خزانہ اس کا تھا صرف اس کا اور وہ اسے لے کر ہی قدیم ملاقہ سے واپس جائے گی